حدیث پر عمل اور اس کی مصنفہ ہیں محترمہ یاسمین حمید صاحبہ انتصاب اپنے ان جگر گوشوں کے نام کے سالار کارواں ہے میرے حجاز جن کا محمد رسول اللہ اشداء الكفار رحماء بینہم ترحم رقعا سجدا یبتغون سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوههم من السجود سورة الفتح 29 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں تم جب انہیں دیکھو گے تو رقو و سجود میں اور اللہ کے فضل اور رب کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں پیش لفظ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی سید المرسلین اجمعین اما بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ندر اللہ عمر سمیع من شعین فبلغ کما سمیع فرب مبلغ اََن من سامعین رواحت ترمزی و ابن ماجا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا اور پھر اسے پہنچایا جیسے اس نے سنا تھا ہو سکتا ہے جس کو پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اس حدیث کو سمجھنے والا ہو ایک اور روایت میں ہے فحفظہ وقاحا و ادا یعنی اسے یاد کیا اور سمجھا اور اسے پہنچایا یہ حدیث دراصل ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے جو حقیقت میں ہونی چاہیے اس میں پہلی چیز حدیث کا سننا دوسری چیز اس کا یاد رکھنا تیسری چیز اس پر غور و فکر کرنا اور چوتھی چیز اس کو دوسروں تک پہنچانا اور آخری چیز اس پر عمل کرنا ہے محترم یاسمین حمید صاحبہ نے اس مجموعہ حدیث میں انہی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ گلدستہ مرتب کیا ہے جس میں عموماً چھوٹی چھوٹی احادیث جن کو یاد کرنا آسان ہو جمع کی ہیں مشکل الفاظ کی تشریح کے بعد نہایت دل نشیں انداز میں آج کل کے سامعین اور سامعات کو مخاطب کرتے ہوئے ان احادیث کی وضاحت کی ہیں مختلف مکالموں اور حقیقی زندگی کے واقعات کے ذریعے اپنی بات مخاطب کے دل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ان کی گفتگو میں یہ امور بالکل واضح طور پر نظر آتے ہیں نمبر ایک اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار کرنا اور زندگی کے ہر معاملے میں جب تک ان دونوں امور کو مد نظر نہ رکھا جائے اس وقت تک ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا جبکہ ہماری ایمان کے اجزاء میں شامل ہے نمبر دو عمل کی طرف راغب کرنا ہمارے ہاں قیل و قال گپ شپ اور بات چیت تو بہت ہے اور اپنی شخصیت کے اظہار یا رنگ محفل کے لیے باتیں تو خوب کی جاتی ہیں اور اس میں قرآن و حدیث پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو اچھے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں لہٰذا جب تک ہم لوگ عمل کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک حدیث کا حق ادا نہیں ہو سکتا نمبر تین قرآن و حدیث کی تعلیمات میں عصر حاضر کے مسائل کا حل تلاش کرنا یاسمین حمید کی تحریر میں یہ وصف نمایاں نظر آتا ہے کہ وہ ان تعلیمات میں ہمارے روز مرہ کے مسائل کو زیر بحث لا کر ان کا حل پیش کر رہی ہیں میری رائے میں آج کل کے دور میں دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ مخاطب کے ذہن کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق ان کا حل قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے اور انہیں وہ خوشخبری عطا کرے جس کی بشارت اس حدیث میں ہے اللہم ارین الحق حقا ورزقنا كقن اتباغ الباطل باطل ورزقنا ورزكن پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن مقدمہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک قول اور فعل کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منزہ سے صادر ہوا یہ وہ مبارک قول و فعل ہے جو شریعت متحرہ کی تکمیل کا ضامین ہے رب کریم نے خود فرمایا میں فقد اطاع اللہ سن نساء آیت نمبر ایٹی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حدیث مبارکہ کو ہر زا بنائے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ سابقون سابقون ہیں جنہوں نے آپ کے ہر قول کو بگوش ہوش سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو بنظر غائر دیکھا پھر اپنے اخلاص و وفا اور محبت و اثار میں گندے ہوئے جذبات کے ساتھ ان سب احادیث پر عمل کیا اور انہیں اپنے آئندہ نسلوں تک منتقل بھی کیا کرام کی نسلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد بلغ انی ولو آیہ کا حق ادا کرتے ہوئے اس سلسلے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی تاکید و تدبیر کی حتیٰ کہ چودہ سو صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے ان مبارک الفاظ اور اعمال کا خوبصورت امتزاج الحمدللہ عصر حاضر کے افراد کی سعادت بنا صحابہ کرام سے لے کر تاحال ہر دور میں لاکھوں محدثین اس ذخیرہ قدسی کو بحفاظت اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے محنت شاقہ کرتے رہے ایک ایک حدیث کی تحصیل کے لیے ہزاروں میل لمبے سفر کیے بغیر آبدانہ کے صرف درختوں کے پتے کھا کھا کر پیادا پا چل کر وہاں پہنچے جہاں یہ امید ہوتی کہ نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فلاں شخص کے پاس ہے دنیا بھر کے کسی بھی خطے میں کسی بھی مذہب اور قوم میں کسی شخص کی محبت میں اس کے الفاظ کو من سننے اور ان کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کے لیے اتنے طویل اور جان گسل سفر کرنے کا اعزاز صرف امت مسلمہ کے ان خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہے جنہیں محدثین اکرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہماری بہترن ہماری بہن محترمہ یاسمین حمید نے انہی محدثین اکرام کی کتب سے خوشہ چینی کرتے ہوئے چند گہر پارے اپنی زبان میں دوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے انہیں اللہ رب العزت نے میرے خیال کے مطابق حسن بیان بھی عطا کیا ہے اور حسن تفہیم بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے دعا گو ام عبد منیب سمیہ مسعود ابدا ابتدائیہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے لیے جس سے اسے غایت درجہ محبت ہے رہنمائی کے دروازے کھولتا ہے اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ اور ان علینا للہدا کے مزداق راستہ دکھانے کی ذمہ داری وہ بحسن و کمال ادا کر رہا ہے بلکہ یہ اسی مدبر الامر اور مہربان رہنما کی منصوبہ بندی تھی کہ نو فروری دو ہزار چھ کو اسلام آباد میں حدیث پر عمل کے حوالے سے ایک ایک ہفتہ وار تربیتی کلاس کا آغاز کیا گیا جس کا بنیادی محرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری سنت جو شخص بھی انہیں مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا کلاس کی ابتدائی میں اس بات کو ذہن نشین کرایا گیا کہ صرف جماعتی زندگی اختیار کرنا اور تنظیمی کاموں کی دوڑ دھوپ ہی گمراہی سے بچانے کا باعث نہیں بنتی گمراہی سے اگر آپ واقعی بچنا چاہتے ہیں تو آپ میں سے فرد فرد کتاب و سنت پر اپنے فکر عمل کی گرفت مضبوط کرنے میں سنجید سنجیدگی سے توجہ دے اسی بات پر اجتماعی فکر کی درستی اور جماعت کے صحیح منحج پر کامزن رہنے کا دار و مدار بھی ہے کلاس کا یہ کلاس کا انداز یہ طے کیا گیا کہ ہم ہر ہفتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات کو سنیں گے اس پر غور کریں گے اسے سمجھنے اپنے دل میں بٹھانے اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھالنے کا شعوری طور پر برضا و رغبت عہد کریں گے حدیث کی اگلی کلاس تک پورے ایک ہفتے کے دوران میں اس حدیث پر عمل کی مسلسل مشق کی طرف متوجہ رہیں گے گھر والوں کو بھی اس حدیث پر عمل کی مشق میں شریک کرنے کی کوشش کریں گے پھر حدیث پاک پر عمل کے جن جن فوائد سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری جھولی بھرے گا اسے اگلے ہفتے کی کلاس میں ابتدا میں تحدیث نعمت کے طور پر بیان کریں گے تاکہ کلاس میں شریک ہر بہن کے دل میں یہ حقیقت پوری طرح سے جاگزی ہو جائے کہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات ایک روشن چراغ ہے ایک کمکمے کی مانند ہے کہ جب میں نے اسے روشن کیا تو فکر و نظر کی کتنے ہی کیڑے مکوڑے ادھر ادھر غائب ہو گئے میرے کتنے ہی اضافی غم ہوا ہو گئے کتنی ہی پریشانیوں اور اندیشوں کے ہجوم چھٹ گئے روز و شب کی بے شمار الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ گئیں جس سے قلب کو سکون ملا دماغ کو اطمینان نصیب ہوا گھبراہٹیں بے چینیاں سراسینگی سب دور ہو گئیں الحمدللہ حمدن کثیرہ میری روح کو بے ساختہ والہانہ پر نصیب ہوا اور وہ پکار اٹھی بی ابی انت و امی یا رسول رسول اللہ اللہ اے صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ علیہ السلام کی ہر پکار سننے کے بعد لبیک کو سعد صادیق کے راستے پر دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور وابستگی و شفتگی کا وہ تعلق قائم کرنا کلاس کا ہدف ٹہرایا گیا جس کا تذکرہ خود میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ہم حدیث پاک کا فہم کیسے حاصل کریں اس ضمن میں مولانا محت مولانا ابوالعلیٰ مودودی رحم اللہ کے انہی الفاظ کا اطلاق کرتے ہوئے جو انہوں نے فہم قرآن کے سلسلے میں مقدمہ تفہیم القرآن میں بیان کیے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عامل حدیث کی نگاہ میں لغت نحو معنی و بیان کے کچھ نکات چھپے رہ جائیں مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ حدیث اپنی اصل روح کو اس قابل رشک انسان کے سامنے بے نقاب کرنے سے بخل برت جائے جو حدیث پر عمل میں پورے اخلاص کے ساتھ پیش پیش ہو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کا فہم بھی دراصل حدیث پر عمل سے ہی نصیب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر کلاس کی ابتدا میں سمیانہ و تعینہ کا شعوری عزم تازہ کرنے کا اہتمام رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اب اس سے سرم و تجاوز کی ہر گنجائش خط کوئی جواز کوئی اختیار کوئی رعایت کوئی تعویل ابیتا کی راہوں میں خائل نہیں ہوگی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قدى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سورة الأحزاب 36 کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم کلاس میں شامل رہا تقریباً ایک سو پچاس یعنی ون ففٹی خواتین و طالبات نے چالیس احادیث پر مشتمل اس تربیتی کلاس سے حدیث پر عمل کا جو پیمام باندھا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عہد کو وفا کرنے کی تا حیات توفیق سے نوازتا رہے آمین بعد ازاں بہنوں کے اصرار پر کلاس کے اس لوازمی کو کتابی شکل میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص مدد سے حدیث پر عمل کے عنوان سے آپ کے ہاتھوں میں ہے اس دوران مضامین کا یہ سلسلہ ماہنامہ عفت میں حدیث پر عمل کے عنوان سے قسط وار شائع ہوتا رہا ہے اس کتاب میں صرف اٹھارہ احادیث کو شامل کیا گیا ہے حدیث کے انتخاب میں جس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے وہ یہ کہ وہ احادیث پاک جن کے الفاظ بہت مختصر ہوں آسانی سے زبان پر جاری ہو جائیں لفظ لفظ یاد رکھنا آسان ہو مگر جن میں بات بہت گہری ہو ہما گیر و ہما پہلو ہو جس کے اثرات پوری زندگی پر محیط ہوں حدیث مبارکہ اگر زندگی کے سفر میں شریک رہے شریک سفر ہی نہیں رہنمائے سفر کے طور پر رہے تو زندگی کو سہل بنا دے جو حیات طیبہ کی شیرنی کا مزہ دے ایمان کی حلاوت سے دل کو فرحت بخشے پھر خصوصیت کے ساتھ وہ احادیث منتخب کی گئیں جو بنیادی عقیدے کی درستگی اور پختگی کا باعث بنی جو تمام تر اخلاق حسنہ کی بنیاد ہوں جو پورے دین کی اساس ہوں جنہیں سمجھ کر دل سے قبول کریں تو سیرت و کردار کے موتی جگمگانے لگیں جو اگر شعوری طور پر مستحضر رہیں تو اخلاق کریمہ کی کونپلیں چٹکنے لگیں جس پر اگر عمل طے کر لیں تو ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات مل جائے جو پورے معاشرے میں بہار لائیں اور جن پر عمل اس دنیا میں بھی جنت خلد کا نظارہ اللہ قیلن سلامن سلامہ پیش کرتی ہوں عمال حسنہ تو عمارت کی مانند ہے جس کے اساس عقیدہ و ایمان ہے بالائی عمارت کا کوئی حصہ منہدم ہو بھی جائے تو اس کی تلافی بہر طور اتنی دشوار نہیں ہوتی البتہ بنیاد میں کوئی کمزوری کوئی نقص کوئی نقص اور جھول رہ جائے تو پوری عمارت ہی زمین پر آ جاتی ہے اسی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر ان احادیث کو شامل کتاب کیا گیا ہے جن کا تعلق بنیادی عقائد و ایمانیات سے ہے تحریر کے کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں جہاں تحریک بہنوں کا مخلصانہ تقاضا محرک بنا وہاں اپنی قابل قدر بہن سمیہ ام عبد منیب صاحبہ کی رہنمائی اور احادیث کی تخریج سے پروف پڑھنے کا عملی تعاون بھی ساتھ ساتھ رہا نیز انہوں نے کتاب کا مقدمہ لکھ کر مشفقانہ ہمت افزائی بھی کی پھر اللہ تعالیٰ ان عزیز بچیوں رفیدہ حسن اور Umaima Hasan Islamic International University کی فاضلات کو بھی شاد کام رکھے جنہوں نے احادیث کی تخریج کے سلسلے میں بہت محنت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا میں بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی کے ادارہ تحقیق اسلامی کے محقق پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صرف ایک کتاب پر پیش لفظ لکھ کر حوصلہ افزائی کا سامان کیا بلکہ دوران تحریر جہاں کہیں بھی مجھے احادیث کی اسناد کے حوالے کی ضرورت پڑی تو وہ بخوبی رہنمائی فرماتے رہے اور آخر میں حق کی راہوں میں پشت پناہی کرنے والے رفیق کے سفر کے لیے دعائیں ہیں کہ جنہوں نے سکون کے ایسی چھاؤں میں رکھا جو حضور جو حضور قلب دل جمی اور یکسوئی کا باعث بنی اور قدم قدم پر رہنمائی بھی دی اپنی انتہائی کم علمی کے حقیقی اعتراف اور احساس کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنے کی ہمت اور جسارت بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اس اذن عام سے پائی ولو ایک خاص تمنا جو اس کتاب کی روح رواں رہی ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مستجاب نصیب ہو جائے ندر اللہ عمرن سمیع منی شین کما سمیع سنن ترمزی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو ہم میں سے کوئی بات سنے پھر اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے اور ایک اور یہ ایک آرزو کے روز قیامت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کا اذن مل جائے آمین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعے کو ہم سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتماد و یقین اور عمل کے لیے جذب صادق کا باعث بناتے ہوئے شرف قبولیت بخشے اور ہم سب ہی کے لیے مرافقت نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ کا باعث بنائے آمین یاسمین حمید اسلام آباد دو خاص کلمات ان ابی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیل تانی فی المیزان حبیب تانی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 6682 مسلم کتاب الذکر و دعا حدیث نمبر 2293 2296 ترجمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے پھلکے ہیں میزان عمل میں بہت بھاری ہیں مہربان رب کو بہت پیارے ہیں ایک کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہی اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم لغات کلمتانی تانی یعنی دو کلمے خفیف تانی دو ہلکے ہیں اللسانی زبان پر ثقیل تانی دونوں بھاری ہیں فل میزانی میزان میں حبیب تانی دونوں محبوب ہیں الرحمن مہربان رب کو تشریح دین میں ذکر و دعا کی حیثیت اصل مقصود و مغز کی ہے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں یا یامنس اللہ ذکراً و سب بکرتوں و اسیلا سورة فارٹی 41-42 اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو بسکر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ قطع و سورة صورت 205 اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو گڑ گڑا کر خوف کی کیفیت کے ساتھ اور اگر ہم اپنے رب کی اس پکار پر فی الواقع ایسا ہی کر رہے ہیں تو یہ مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرٌ وَالذَّاكِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا سورة الاحزاب 35 اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے تشریح ہم اللہ کا ذکر کیسے کریں کن الفاظ سے کب کب کریں یہ ہمیں اپنے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھنا چاہیے کیونکہ وہی ہمارے قائد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہنما ہیں احادیث مبارکہ میں اسکار و دعا کے ابواب ہماری رہنمائی کو حاضر ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے لیے دو کلمات کو متعارف کروا رہے ہیں پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہی اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم ان دونوں کلمات کے تعارف میں تین باتیں فرمائی ہیں پہلی بات کلیمتانی خفیفتانی اللسان یعنی یہ دو کلمے زبان پر ہلکے پھلکے روانی سے ادا ہونے والے ادائیگی زبان میں جتنے ہلکے پھلکے ہیں میزان میں اتنی ہی بھاری ہیں یہ دوسری بات ثقیل تانی فل میزان ہے اور تمہارے رب رحمان کی نگاہ میں بہت محبوب ہیں حبیب تانی الرحمان یہ تیسری بات ہے میزان میں بھاری ہونے کا کیا مطلب اپنی میزان کو بھاری کرنا کیا یہ میرے اور آپ کی عین ضرورت ہے کیوں یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صورت القاریہ سکس ٹو نائن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي ہو رَادِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ خفت موازین جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ یعنی جہنم ہے تشریح ہم میں سے کون ہے جسے دل پسند زندگی عزیز تر نہ ہو جو فلاح و کامرانی کا متمنی نہ ہو تو پھر آئیے دائم عائش و نام والی زندگی کے حصول کے لیے فی المیزان میزان میں تلنے والے دو بھاری کلمات پر غور کریں میزان عمل میں بھاری وزن ڈالیں گے تو دائمی عائش و راحت کی خوشخبری پائیں گے پھر یہ دو کلمات جو ثقیل فی المیزان ہیں حبیب تانی الرحمن بھی تو ہیں یہ الفاظ یقیناً ہم میں سے ہر اس دل کو چھوئیں گے جنہیں خود رحمان سے سچا پیار ہوگا یہ فکر اور یہ شوق تو ان کا ہے جنہیں رحمان سے حقیقی محبت ہے رحمان سے محبت کرنے والے اس کلمتانی والی حدیث سے یوں ہی تو گزر نہیں جائیں گے وہ اس پر غور کریں گے اور اپنے ہی کہے ہوئے کلمتان کے مفہوم و مدعا اور تقاضوں پر اس اس لیے لبیک کہیں گے کہ یہ دونوں کلمات ان کے محبوب رب کو بہت پسند ہیں رحمان سے محبت کرنے والے سوچتے رہیں گے کہ یہ دو کلمات جو ادائیگی میں اتنے رواں اور آسان ہیں میزان میں اتنے بھاری کیسے بن گئے اور انہیں ادا کرنے والا کس طرح انسان عظیم بن گیا کہ رحمان اس سے محبت کرنے والا بن گیا ہے پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ پاک ہے اس بات سے کہ آپ میری پکار نہ سن سکیں وہ اس بات سے کہ پاک ہے مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی کیسے خبر نہیں اسے تو پل پل کی خبر ہے ایک ایک آنسو دیکھتا ہے ایک ایک آہ سنتا ہے مسکراہٹیں گڑ گڑانا سب اس کے عرش تک پہنچتا ہے وہ آپ سے دور ہی کب ہے نہن و اقروب من حبل الورید سورة القاف آیت نمبر سکسٹین وہ تو آپ کے رگ جان سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہے قریب ہے مگر بیمار پڑا ہوا تھکا ماندہ سویا ہوا نہیں ہے وما مسنا من لغوب ہمیں تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گزرتی لا لضح صنتوں ولا نوم ہمیں اونگ تک نہیں آتی نہ ہی نیند آتی ہے اس بات سے کہ پاک اس بات سے پاک ہے کہ آپ نے پکارا اس سے نہ سننے کی خطا ہو گئی یا وہ بے خبر رہا سبحان اللہ وہ سمیع العلیم وہ سنتا ہے آپ اس کی خاطر ہلکان ہو گئے وہ بے خبر رہا ہرگز ایسا نہیں ہے واللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے وہ اس بات سے پاک ہے کہ آپ کی بات کا جواب نہ دے سکے انی قریب و مجیب آپ کا مسئلہ ہی اتنا گمبھیر اور پیچیدہ تھا کہ معاذ اللہ سمجھ نہ سکا اور حل کیسے کرے وہ علاق الشین قدیر اللہ غالب العلا عمر وہ ہماری طرح اس بات سے پاک ہے کہ چاہنے کے باوجود کسی کے لیے کچھ کر نہیں پائے فقال اللمایورید وہ تو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ارادوں کی تکمیل میں مزاحمتیں آئیں اور اس کے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں وہ عزیز ہے زبردست ہے اور جس کے ارادوں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی سبحان اللہ پڑھنے والا یہ بات دل سے مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ اسباب کے ہاتھوں آجیز ہو اسباب خود اس کے ہاتھ میں عاجز ہے سبحان اللہ میرا اللہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ ڈالے جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا اسقہ وہ کسی متنفس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کو اٹھا نہ سکے یہ آیات سور بکرا کے آخر میں آئی ہے ہم پوری سور بکرا اس کے تمام تر احکامات و قوانین پر عمل کر سکتے تھے تو اس نے ہمیں عمل کے لیے کہا آپ خود بھی تو اس نقص سے خالی ہوتی ہیں ایک ننھے بچے کو بہت بڑا سٹکیس آپ کب اٹھانے دیتی ہیں ایک ننھا سا شاپر جس کا وہ متحمل ہو سکتا ہے صرف اتنا بوجھ ہی اس کو تھماتے ہیں نا پھر کیا وہ عیب عیب پھر کیا وہ یہ رکھتا ہے کہ وہ ہم پر ناروا بوجھ ڈالے ہم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ قرآن پر عمل اکیسویں صدی میں ناقابل عمل ہے ہرگز نہیں عمل کیا جا سکتا ہے تبھی تو عمل کا مطالبہ کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سبحان اللہ دل سے کہنے والا اپنے اندر ایک عزم ایک قوت ایک ہمت ایک طاقت اور ایک ولولہ رکھتا ہے سبحان اللہ کا دل و جان سے اقرار اور اس پر اعتبار ہماری ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو اثر جوڑتا ہے ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں گر رہے ہوتے ہیں تو تھامے جاتے ہیں عمل سے فرار کے سارے فلسفے دم توڑ جاتے ہیں سبحان اللہ کہنا حقیقت میں میزان میں بھاری ہونا ہی چاہیے کیونکہ ایک پر عزم باہمت ولولہ انگیز انسان بننا راضی برضا رہنا اس پاک ہستی کے ہر عیب سے پاک احکامات پر عمل کرنا اس کے ہر عیب سے خالی نقشہ زندگی کے تحت خود زندگی گزارنا اور اس نقش زندگی کے مطابق عالمی نظام کو تبدیل کرنا واقعتاً ایک ثقیل کام ہے یہ وہی بات ہے جسے سور مزمل میں سنل کے علیہ کا قولاً ثقیلہ کہا گیا ہے اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کام تو حد درجہ بھاری ہو اور وزن اس کا ہلکا ہو میزان عمل میں اسے ثقیل اور حبیب حبیب الرحمن ہونا ہی چاہیے پھر یوں بھی تو سوچیں کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے کس بات سے پاک اس سے کہ اس میں کوئی نقص نہیں کبھی کوئی کمزوری کوئی خطا نہیں ہے وہ ہر نقص سے پاک ہر خطا اور ہر غلطی سے مبرہ ہے اپنی ذات میں بھی تمام تر نقائص سے پاک ہے وہ اپنی صفات میں بھی پاک ہے وہ اپنی ذات و صفات میں پاک ہے تو کیا اس کے دیے گئے احکامات اس کے قوانین اس کے فرمودات اس کا دین اور اس کی شریعت اس کی دی ہوئی تہذیب وہ معاشرت اس کی سکھائی ہوئی ثقافت اس کا نظام معیشت و سیاست اس میں کسی نو کا کوئی عیب ہے اور اگر اس کا دین عیب دار نہیں ہے ہر نقص سے خالی ہے تو پھر اسے پکڑتے ہوئے اپناتے ہوئے اور نافذ کرتے ہوئے جھجکتے کیوں ہوں گھگیاتے کیوں ہوں گھبراتے اور شرماتے کیوں ہوں فلا تکن فی صدر کا حرج تمہارے سینے میں ذرا سی رکاوٹ بھی پیدا نہ ہو اگر سبحان اللہ کے کلمات ادا کرتے ہوئے آپ سچے ہیں تو پھر تو آپ آنکھیں بند کر کے مکمل اعتماد کے ساتھ کامل بھروسہ رکھتے ہوئے بے دھڑک بے جھجک بلا تعامل و بانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر پورے انشراح صدر و دل جمعی اور یکسوئی اور پورے قوت عمل کے ساتھ اس کے احکامات پر سمیغنا و تانا ہم نے سن لیا اور کہا مان لیا و صدقنا اور انا اول المسلمین ہم نے مان لیا اور تصدیق کر دی سب سے بڑھ کر سر تسلیم خم کر لیتی ہوں کی شان سے آگے بڑھتے رہیں گے ہمیں سوچنا چاہیے کہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے کے باوجود پاؤں میں لڑکھڑاہٹ کیوں ہے دل میں گھبراہٹ کیوں ہے طبیعت میں جھجک اور رکاوٹ کیوں ہے سبحان اللہ کہنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر یقین کامل سے معمور ہوتا ہے وہ اس کے احکامات میں لے تو لغل شش و پن شکوک و شبہات سے پاک ہوتا ہے اس لیے کہ جو چیز ہنڈریڈ پرسنٹ منافی کی ہو منافع بھی ہنڈریڈ پرسنٹ یقینی ہو تجارت لن تبور ایک ایسی تجارت جس میں ہرگز ہرگز گھاٹا نہیں تو اسے پانے کے لیے ہم کس مساتے ہوئے نہیں اٹھتے پوری قوت سے اٹھتے ہیں اس کی طرف دوڑتے ہوئے لپکتے ہیں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ففر رو اللہ اللہ کی طرف دوڑو سارع مغفرہ مغفرت پانے کو لپکو یہ اللہ کی راہ میں دوڑنے کی تحریک اسی فرد کو ملتی ہے جس نے دل سے اللہ کے احکامات کو بے عیب و خطا جانا ہے سبحان اللہ کیا حقیقت میں زبان جس کو پاک پاک کہہ رہی ہے ہے دل نے بھی اسے مان لیا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی اگر اللہ پاک ہے تو کیا اس کے فیصلے ناپاک ہیں محاذ اللہ اس نے جس کی زندگی میں جو بھی فیصلے کیے ہیں ان میں کوئی خطا ہے کیا کیا ہم اس کا اس کا ہر ایک فیصلہ درست مانتے ہیں سبحان اللہ زبان سے کہنا جتنا آسان ہے دل سے قبول کرنا واقعی اتنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں الحمدللہ سبحان اللہ کہنا میزان میں اس لیے بہت بھاری نیکی کہا گیا ہے کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے پر خوش اور راضی رہنا اتنا بھی آسان نہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے ردیت باللہ ربوں میں اللہ کو اپنا رب مان کر بہت خوش ہوں اسے بھاری نیکی ہونا ہی چاہیے ملتان میں ہماری بہت ہی پیاری خالہ جان تھی اللہ انہیں غری کے رحمت کرے جوان سال بیٹی کے شوہر فوت ہو گئے عین اس وقت اٹھی اور مجمع سے مخاطب ہوئیں میرا رب محترم ہے اس کے سارے فیصلے قابل احترام ہیں اس کے فیصلے کا ہم سب کو احترام کرنا ہوگا خلاف احترام کوئی حرکت ہم سے سرزت نہ ہو یہ ہے مثال سبحان اللہ کہنے والی آج کے دور کی اس عظیم خاتون کی جس نے اللہ کی خیر خواہی پر اپنی ذات سے زیادہ اعتبار کیا ہے اور جسے اللہ کے کسی بھی فیصلے میں کوئی کجی نظر نہیں آتی یقیناً اس عمل کو میزان میں بھاری ہونا ہی چاہیے سبحان اللہ کہنے والا یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے مالک نے اسے جو دیا جس شکل میں دیا جتنا دیا محروم کیا جس شکل میں محروم کیا جتنا کیا دونوں میرے لیے بہترین ہیں اس لیے کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس میں کسی بھی پہلو سے کوئی کمی یا نقص ہو زبان سے سبحان اللہ کہنے والا ہر فرد یہ جائزہ لے کہ وہ اپنے رب کی تقسیم رزق اور اس کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی و مطمئن رہتا ہے تنگی و تکلیف کے موقع پر اللہ سے مایوس تو نہیں ہو جاتا بلکہ بلکہ اس آپا سے جو بہنیں ملی ہیں وہ انہیں جانتی ہیں ایک روز حال پوچھا تو کہنے لگی آنکھ سے دکھتا نہیں کان سے سنائی نہیں دیتا اور پاؤں سے چلا نہیں جاتا صدق اللہ و رسول ہو جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت الٹ دیتے ہیں جو کچھ اللہ اور رسول نے کہا تھا سبحان اللہ سب سچ نکلا پاک ہے وہ ذات کی کوئی ایسی بات کرے جو خلاف حقیقت ہو غلطی ہماری سمجھ میں ہو سکتی ہے اس کے فیصلے میں نہیں ہماری نگاہ آخر دیکھی کہاں تک سکتی ہے بس یہ سامنے کی دیوار تک کیا اس کی نگاہ لطیف و خبیر بھی صرف اتنی سی ہے ہماری سمجھ محدود ہے جبکہ اس کی سمجھ اس کی نظر لامحدود ہے سبحان اللہ کے بعد آپ پڑھتی ہیں وہ بحمد ہی اور تعریف اسی اللہ کی ہے اس جہان اس جہان میں لائق تعریف لائق شکریہ ہستی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں دنیا میں جہاں کہیں جس شکل میں جس چیز میں کوئی حسن و کمال دیکھوں گی تو میں اس سے نہ تو حیرت زدہ ہوں گی نہ مرغوب ہوں گی کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ اس حسن کمال کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی ذات ہے اور جب حقیقت یہ ہو کہ کسی بھی مخلوق کا کوئی کمال یا جمال اس کا ذاتی نہ ہو آپ کا عطیہ ہو تو میں مخلوق کی گرویدہ پرستار احسان مند شکر گزار نیاز مند اور خدمت گار کیوں ہوں مرغوب ہوں گی تو آپ سے سجدہ ریز ہوں گی تو آپ کے حضور سرنگو ہوں گی تو آپ کے سامنے کیونکہ خالق کمال و جمال تو آپ کی ذات ہے سبحان اللہ کے بعد وہ بحمد ہی سچے دل سے کہنے والا پھر کسی اور کے آگے جھکتا نہیں بکتا نہیں کسی اور سے خریدا نہیں جا سکتا کسی اور کا غلام نہیں بنتا تعریف جس کی ہے ہم اس کے پرستار و وفادار بنیں گے اس پر فریفتہ ہوں گے سبحان اللہ کی اسی شعور سے وہ انسان تیار ہوتا ہے جو برملا کہتا ہے اور جس کی زندگی بھی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ ان نصلاطی وہ نسوکی وہ محیائی وہ مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانیاں میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اللہ ہی کے لیے فدائیت اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ فنا کر دینے کا جذبہ وہ بحمدی کے قلب اعتراف و اعتراف سے ہی پیدا ہوتا ہے میزان میں و بحمدی کے الفاظ اسی لیے بھاری تل رہے ہیں کہ اللہ کے لیے سب کچھ فنا کر دینا ایک بھاری عمل ہے حمد کے دوسرے معنی شکریہ کے بھی ہیں اللہ تعریف بھی آپ ہی کی ہے اور شکریہ بھی آپ ہی کا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کروں تو آپ پوچھیں گے کہ کس بات کا شکریہ تو جب ہم نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدی تو اللہ پوچھتا ہے کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہو خالی ذہن تو نہ ہو دل میں کسی نعمت کا اعتراف تو ہو آپ کہتے ہیں اس بات کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں زندگی دی صحت دی قوتیں دی صلاحیتیں دی مال اولاد سے نوازا اسلام کی نعمت دی اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا واقعی وہ ہم دی پڑھتے بھی ہم ان سب چیزوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھتے ہیں اور دل میں شکر گزاری کے جذبات واقعی پیدا ہوتے ہیں شکر گزاری تو یہ ہے کہ نعمتوں کو نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے کیا زندگی ویسی گزار رہے ہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں شکر ہے آپ نے صحت دی تو کیا صحت پا کر اس سے وہی کام لے رہے ہیں جس کے لیے صحت عطا ہوئی شکر ہے آپ نے اولاد دی کیا اس کی دیوی اولاد کو اس کے حسب منشا اس کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے وقف ہونے کی تربیت دی کیا اولاد کا شکریہ اسے کہتے ہیں کہ خیر خیر امتہ کہہ کر اقوام عالم کی رہنمائی کا منصب دلوانا تھا اسے حشرات الارض کی طرح ہر نالی میں بہنے والا بنا دیا اور وہ خص و خاشاک بنا دیا جو ہوا کے دوش پر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کہ مزداق لادینیت بے حیائی بے راہ روی کے طوفان میں اڑتے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مادیت کے سیلاب میں ڈوبتے جا رہے ہیں شکر ہے تو ہم نے فراست شکر ہے تو نے فہم و فراست دی یہ کیسا شکر ہے یہ کیسا شکریہ ہے قابلیت کا کہ اس جہاں کے پیچھے ہلکان ہو گئے جس کی اہمیت اس کے رب کی نگاہ میں مچھر کے برابر بھی نہیں اور اس جہان کے لیے جہاں مساکین فی جنات عدن دائمی قیام گاہوں میں پاکی زاگر ہمارے منتظر ہوں اس کے لیے ہم نے کچھ پلاننگ نہیں کی وہ بے حمدی کا سچا اقرار تو ہر نعمت کا صحیح شکریہ ادا کرنے والا انسان بناتا ہے اور حقیقی معنوں میں رب کا شکر گزار بننا واقعی بہت بھاری عمل ہے جسے میزان عمل میں ثقیل ہونا ہی چاہیے دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم ہے آئیے اس پر بھی ہم غور کریں ہم کیا کہتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں جس کا اللہ عظیم ہو کیا اس کا حال ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں جس کسی کی عظمت و جلال دیکھی وہیں ڈھیر ہو گئے وہیں ذہنی طور پر مرغوب ہو گئے وہیں خوف زدہ ہو گئے وہیں جھک گئے سبحان اللہ العظیم اپنے اللہ کو عظیم بھی سمجھے اس سے اپنی نسبت بھی جوڑیں اور خود کو باطل کے مقابلے میں کمزور بھی سمجھیں ایسا کیوں ہے عظیم باپ کی بیٹی بھی عظیم عظیم شوہر کی بیوی بھی خود کو عظیم سمجھے عظیم بیٹی کی ماں بھی عظیم بن کر رہے مگر یہ عظیم رب کی بندی کیوں کمزور ہے دب رہی ہے جھک رہی ہے کیا وہ کسی ایسے رب پر ایمان لائی ہے جو معاذ اللہ عظیم نہیں ہے اور اگر وہ عظیم ہے تو پھر ہم سہمے بھی کیوں ہیں جن لوگوں نے اس کی عظمت و شوکت کو دل سے قبول کیا تھا اور کیا ہے ان کی نظروں میں پھر کوئی جچا نہیں دنیا کی سپر طاقتیں ان سے ہمیشہ لرستی رہی ہیں اور لرز رہی ہیں رستم کے دربار میں جس شان سے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں گھوڑے پر سوار نیزی کی نوک سے کالین کو ادھرتے ہوئے یہ جرت اخلاقی یہ ہمت ایڈٹ جانے کی صلاحیت یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی اسی دل میں ہوتی ہے جس میں اللہ کی عظمت گھر کر جاتی ہے جس میں اللہ کی عظمت گھر کر جاتی ہے اللہ کی عظمت ایک ننے سے بچے کے دل میں بیٹھ جائے تو زمانہ اس کے پیچھے چلتا ہے تاریخ کے صفحات پر آپ نے اس ننے بچے کا تذکرہ پڑا ہوگا جو دریا کے کنارے شام کی جھٹپٹے میں ٹہل رہا تھا دریا کے کنارے کئی کشتیاں درختوں کے ساتھ بندھی ہوئی جن کے ملہ اپنے گھروں کو جا چکے تھے اچانک اس ننھے بچی کی نظر ایک کشتی پر پڑی جس کے اوپر لکڑی سے بنی ایک مورتی کھڑی تھی جو بالکل حالت میں تھی اس نے اپنی نگاہ اس مورتی سے ہٹا لی اور سوچنے لگا اس نے ایک عظیم کام کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس ننھے دل کیونکہ اس ننھے دل نے اللہ العظیم کو پہچانا ہوا تھا قریبی ایک پولیس چوکی کا انچارج میز پر سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا قدموں کی چاپ سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا تو اپنے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا دیکھا کہنے لگا بیٹی کھیل کا میدان سامنے ہے وہاں کھیلو یہ تو پولیس چوکی ہے بچے نے بہت اعتماد سے کہا مجھے علم ہے پولیس چوکی کے انچارج نے کہا تو پھر تمہاری گیند تو ادھر نہیں آئی جسے لینے آئے ہو کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو پھر کس طرح آئے ہو آپ سے ملنے مجھ سے ملنے کس لیے میں دریا کی طرف سے آ رہا تھا وہاں ایک کشتی کیوں کیا کوئی کشتی ڈوب گئی ہے نہیں ایسی بات نہیں وہاں ایک کشتی پر مورتی لگی ہوئی ہے ہمارے دین میں مورتیاں اور مجسمے بنانا حرام ہے اور پھر یہ مورتی تو بالکل اریاں ہے اچھا چلو ہم ابھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں ملہ کو بھی بلوا بھیجا تھوڑی دیر میں ملاح آ گیا انچارج نے اسے مورتی اتارنے کا حکم دیا ملہ نے فوری تعمیر کی تو بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ العظیم کو دل و جان سے ماننے والا خود کتنا عظیم بن جاتا ہے زمانہ پیچھے چلی اور سر جھکا کے چلی اور جن کے پیچھے زمانہ چلا تاریخ ان کو حسن البنہ شہید رحم اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے سبحان اللہ العظیم کا کلمہ پڑھنا میزان میں بھاری اسی وجہ سے ہے کہ اس کو دل سے ماننے والا کتنا دلیر کتنا جرت مند اور کتنا باہمت بن جاتا ہے اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے کسی بھی مخالف قوت کو خاطر میں نہیں لاتا حق پر استقامت کے نتیجے میں دوسروں کو اپنی عزم و جرت سے مرغوب و مسخر کرتے ہوئے دیوان آوار آگے بڑھتا ہے یہ عمل فی الواقع بہت ثقیل ہے میزان میں اس کلمے کا دل و جان سے اقرار و اعتبار اور اس کے نتیجے میں انسان کی بلندی کردار کا وزن واقعی بہت بھاری ہونا چاہیے یہ ہے وہ بات جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہی دو کلمات زبان پر ہلکے میزان میں بھاری رحمان کو محبوب ہیں جائزہ نمبر ایک ان دو کلمات سے میرا تعلق کیسا رہا نمبر دو شعوری طور پر پڑھنے کی مشقی نمبر تین اٹھتے بیٹھتے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے اپنے عمل کے جائزے کے ساتھ ورد رہا نمبر چار اپنی شخصیت میں کس نوع کی تبدیلی کی سبحان اللہ کو ماننے مان لینے سے کیا تبدیلی آئی وہ بے حمدی کو مان لینے سے کیا تبدیلی آئی العظیم کو مان لینے سے کیا تبدیلی آئی تم سب راعی ہو کلکم رائن و کلکم مسعول عن رعیتہ الامام رائن و مسعول عن رعیتہ والرجل رائن فی اہلہ مسعول عن رعیتہ والمرأة رعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته والخادم رع في مال سيده ومسؤول عن رعيته كلكم رع وكلكم مسؤول عن رعيته صحيح بخاري کتاب الجمعہ مسلم کتاب الامارہ ترجمہ تم میں سے ہر شخص راغی ہے اور تم میں سے ہر ایک کی اپنی رعیت کے بارے میں مشغول ہے اپنی امیر اپنی نگایا کا ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں کا رائی یعنی نگراں ہے اور ان اور وہ ان کے متعلق جواب دہ ہے عورت اپنے خامن کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا خادم اپنے مالک کے مال کا رعی ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے ماتحتوں کے متعلق جواب دہ ہے لغات کلکم تم سب رائن چرواہا نگراں وہ مسئولاً اور سوال کیا جائے گا ان رغیت ہی اس کی رغیت کے بارے میں کلکم مسئولاً تم سب سے سوال کیا جائے گا رغیت ہی اس کی رغیت الامام و امام امیر وررجلو اور آدمی فی اہل ہی اپنے اہل و عیال کے متعلق والمرعتو اور عورت فی بیتی زو اپنے شوہر کے گھر کے متعلق مسئولتاً وہ پوچھی جائے گی انیتہا وہ اپنے ماتحتوں کے متعلق والخادموں اور خادم فی مالی سیدہی اپنے مالک کے مال کے متعلق تشریح ہمارا عمومی مزاج اس طرح کا ہے جو الفاظ ہم بولتے ہیں یا سنتے ہیں اس پر غور نہیں کرتے پہلی بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ پر غور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مجھے تو حقیقتاً اس بات پر دکھ ہوا کہ میں نے کبھی چرواہا دیکھا ہی نہیں میں نے سوچا اپنی کسی ایسی دوست سے پوچھتی ہوں جس کا دیہات سے براہ راست تعلق ہو براہ راست تعلق ہو یا پھر پہاڑی علاقوں کی رہنے والی ہو سو الحمدللہ میری ملاقات اپنی ایک دوست سے ہو گئی جس کا پس منظر دیہات کا تھا میں نے جب انہیں کہا کہ اپنے گاؤں کے چرواہے کی کہانی سنائے تو یوں گویا ہوئی میرے گاؤں میں ایک چرواہا تھا اس کا نام کالا تھا کالے کو اپنے ریوڑ سے بے حد محبت تھی وہ اپنے وہ اپنے ریوڑ پر جان دیتا تھا سارا دن یہی ریوڑ اس کی تمام تر توجہات کا مرکز بنا رہتا جیسے جیسے میری دوست چرواہے کا نقشہ کھینچتی رہی تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ کچھ سمجھ میں آتی گئی لکم رائن کہ تم میں سے ہر فرد بھی تو چرواہا ہے یعنی نگراں کر کیا ہماری تمام تر توجہات کا مرکز ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں وہ جن کے ہم نگراں ہیں ایک ماں کی حیثیت سے یا ایک استاد کی حیثیت سے یا سربراہ ادارے کی حیثیت سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگیوں میں عائش و عشرت کا ہنگامہ اتنا بڑھ چکا ہے زندگی کی چکا چوند اور زندگی کے جھمیلوں میں ہم اپنے ان بچوں سے ہم اپنے ان بچوں سے لاپرواہ تو نہیں ہو گئے ہیں جو ہماری نگرانی میں دے گئے ہیں حل میں مزید کے چکر میں اور تقاصل و تقابل کی اندھی دوڑ نے ہمیں اپنی رقیت سے غافل تو نہیں کر دیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا لباس خوب سے خوب تر میرا مکان خوب سے خوب تر کی دھن نے اس ریوڑ کی رکھوالی متاثر کر رکھی ہو جس کے بارے میں لازمن سوال ہوگا ہی پھر میری دوست نے چرواہے کے شبروز کے معاملات کا تذکرہ کیا وہ کیسے صبح سویرے اٹھتا اپنے ریوڑ کو گھر سے لے کر نکلتا ریوڑ کو چرانے کی خاطر سرسبز چراگاہ کی طرف لے جاتا یہ سن کر میں سوچتی رہی خود سے پوچھتی رہی تمہیں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قمرائن انسانیت کا ایک ریوڑ تمہاری سپردگی میں تو دیا گیا ہے جن بچوں کی نگرانی تمہیں دی گئی ہے بحثیت ماں یا بحثیت استاد انہیں علم و حکمت کے سرچشموں تک یعنی کتاب و سنت تک لے جانا کس کی ذمہ داری تھی یہ کس کا کام تھا کہ اپنی اولاد کو اپنے ادارے کو کو ادارے کے بچوں کو اپنی نسل نو کو رشت و ہدایت کے گھاٹ پر لے کر جاتا جہاں سے انہیں آب حیات ملتی جہاں سے وہ ایمان و یقین سے سرشار ہوتے ہاں تم مسئول ہو اس ہستی پاک کے سامنے جس کی طرف تم سب کی کارکردگی رپورٹ پیش ہو رہی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ پھر میری دوست نے مجھے اس چرواہے یعنی کالے کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم تو اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں عید کا دن ہو تو عید منانا اسے ریوڑ سے غافل نہ کرتا گاؤں میں کسی کی شادی ہو رہی ہو تو شادی کا ہنگامہ اس کی تیاری اور شرکت اسے ریوڑ سے بے نیاز نہیں کرتی تھی اور اس دن تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ آج کالے کی اپنی شادی ہو رہی وہ حسب معمول صبح اٹھا اپنے ریوڑ کو ساتھ لے کر چرانے گیا واپس آیا نکاح پڑھوایا پھر شام کو حسب معمول دوبارہ اپنے ریوڑ کو لے گیا رائن اے میری محترم اور قابل قدر اساتذہ کرام میری تمام بہنوں اور ماؤں تم سب رائی ہو میں بھی رائی ہوں اپنی رائیت اولاد کی شکل میں ہو یا شاگردوں کی صورت میں ماتحت ملازمین کا دائرہ ہو ان سے تمہاری دلچسپی بھی اس درجے غائط ہونی چاہیے کسی کا ہنگامہ دلچسپی تمہیں کسی نو کا ہنگامہ دلچسپی تمہیں اپنے فرائض منصبی سے غافل نہ رکھے ان کی تعلیم و تربیت کے کام میں تعطل تساہل تغافل اور ٹال مٹول ایک وقت کی بھی غفلت تمہیں اسی طرح گوارا نہ ہو بچے دن میں تین تین بار کھانا کھاتے ہیں صرف ایک وقت کھائے بغیر سو جائیں تو ماں تڑپتی ہے اور وہ خوراک جو روح کی خوراک تھی کتنے دنوں سے بچوں کو نہیں دی گئی اٹھارہ بیس برس سے دی ہی نہیں گئی مگر ہم کیسی مائیں ہیں جو بالکل مسترب نہیں ہیں روح کے اعتبار سے کتنے فاقہ زدہ ہیں سکھے مریض ہیں کالے کی داستان آگے بڑھی کالے کو جب بھی دیکھا اپنے ریوڑ کی خدمت کرتے دیکھا سارا دن ٹہنیاں کاٹتا رہتا بکریوں کی نازک مزاجی بھی آشنا تھی وہ بکریوں کی ناز برداری بھی کرتا ان کی نازک تباہ کا لحاظ بھی کرتا پتا نیچے گر جائے تو بکرے تو کھا لیتے ہیں بکریاں نہیں کھاتی لہٰذا ان کے لاڑ نخرے اٹھاتا کلکم رائن تو آئے ماں اے استاد محترم تم بھی رائی ہو تمہیں بھی تو اپنے بچوں کے مختلف طبی مختلف طبیعتوں کا لحاظ کرنا ہوگا ان کے مختلف ذوق طبعی رجحانات سب سے آشنا ہونا چاہیے سب بچے تو ایک جیسے نہیں ہوں گے انہیں ایک ہی لاٹھی سے تو نہیں ہانکنا یہ رائی ہیں جو مزاج سے آشنا ہوتا ہے اور جدا جدا معاملہ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے پھر کہانی آگے بڑھی کہ اس کالی کی آواز تھی یا جادو اتنی جازیب آواز کے بکریاں دوڑ دوڑ کر اس کے پاس آتی وہ اپنے ریوڑ کو اپنے نغموں سے سیٹیاں بجا بجا کر ہانکنے پکارنے والی آوازیں نکال کر اپنے قریب کر لیتا کلکم رائن تم بھی تو قابل قدر استاد اور پیاری ماں رائی ہو ایسا کیوں ہوا کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ تمہاری پکار مستجاب کیوں نہیں تمہاری آواز بیزاری کا باعث کیوں تمہاری آواز کو بھی تو اسی طرح سے جازب ہونا چاہیے تم اتنے درد اتنی سوز اتنی تڑپ اتنے اخلاص سے اتنی بے لوس خدمت کرو گی تو تمہارے بچے تمہارے شاگرد تمہاری رعیت لپک کر تمہاری پاس آنے والی بنے گی تمہاری بات کی منتظر ہوگی اور تمہاری آواز کو جھٹک نہ سکے گی اچھا پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ چرواہا وقت کا بہت پابند تھا جو وقت چرانے کا ہوتا اس میں چل پڑتا جو وقت واپس پلٹنے کا ہوتا اسی وقت واپس آ رہا ہوتا وہ سر شام واپس آتا مغرب سے پہلے پہلے وہ بکریوں کا دودھ دوہتا اور دودھ دوہنے سے ایک بار بھی یہ سوچ کر یا خود کو رعایت دے کر غافل نہ ہوتا کہ آج تو شدید تھک گیا ہوں اسے معلوم ہے کہ چرواہا جانتا ہے کہ ایک بار بھی دودھ دوہنے سے غافل ہوں گا تو اس طرح بکریاں دودھ دینا کم کر دیں گی کلکم رائن تم بھی تو میرے پیارے استاد اور پیاری ماں رائی ہو تم بھی رائی کی طرح اپنی ڈیوٹی کو پہچانو اوقات کار کا تعین کرو اوقات کو ضائع نہ کرو سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ کام کرو صلاحیتوں کا استعمال بر وقت نہ کرو گے تو صلاحیتیں دم توڑ جائیں گی زنگ آلود ہو جائیں گی کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری غفلت سے تساہل سے آرام طلبی سے ٹال مٹول سے انسانی جوہر بیدار ہونے سے رہ جائیں ایسے ہی جیسے بکریوں کا دودھ وقت پر نہ دوہا جائے تو کم ہو جاتا ہے پھر چرواہے کو یاد کر کے میری دوست کہنے لگی ہاں وہ اس معاملے میں بہت حساس ہوتا کہ کہیں کوئی بھیڑیا یا کوئی خطرناک جانور سانپ وغیرہ میرے ریوڑ کو نقصان نہ پہنچا دیں قلق رائن تو میں نے خود پر غور کیا بحثیت ماں استاد مدرس معلمہ ایک ریت میری بھی ہے جس کے ارد گرد اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف بھیڑیے ہیں الشیطان و ذیب الانسان انسان تم کیسی رائی ہو مسترب ہو نہ بے چین نہ کسی کرب میں ہو نہ کسی تڑپ میں کچھ بھی تو ہاتھ پاؤں نہیں مار رہی ہو تم تو خود جیو اور مزے کرو کہ فلسفے پر جی رہی ہو تم نے اپنے اولاد کو اور اس نسل انسانی کو جو تمہارے پاس روز پانچ چھ گھنٹے بیٹھتی ہے شیطان اور شیطانی قوتوں سے بچانے کی اب تک کتنی کوششیں کی ہیں جسے کل عن رعیت ہی کی خبر کی روشنی میں پیش کرو گی پیش کرنا پیش کرنا غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہو پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہو تم نے اپنے اداروں میں اپنے شاگردوں کو اپنے جگر گوشوں کو شیطان سے بچانے کا کیا اہتمام کیا ہے وہ شیطان جو ان کی فکر اور ایمان کو چیر پھاڑ کر تباہ کر رہا ہے ڈش کیبل یہ موبائل یہ نیٹ یہ فحش لٹریچر فحش مناظر مخلوط محفلیں اور اب تو حالت یہ ہے کہ قوم کی وہ بیٹیاں کہ جن کو بننا تھا بطول قوم کی وہ بیٹیاں کہ جن کو بننا تھا بطول مدرسوں میں سیکھتی ہیں ناچ گانوں کے اصول ہم تو خود مہندی کی رسمیں ہم تو خود مہندی کی رسمیں شادی کی رسمیں دلہنوں کا مقابلہ فیشن شو اپنی نسل کے عقیدے کو پھاڑنے نظریے کو تباہ کرنے کا پورا سامان بڑے فخر سے کر رہے ہیں بس اتنا سوچ لو کہ پھر اس وقت اس وقت کیا حال ہوگا جب تم سے پوچھا جائے گا پھر میری دوست نے بات کو یوں آگے بڑھایا میں نے خود چرواہے کو دیکھا کہ کیسے وہ اپنے ریوڑ کو زہریلی جھاڑیوں اندرائن وغیرہ جیسے کیڑے مکوڑوں میں چرنے سے روکتا ہے اور یہ اہتمام اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دودھ اور جسم میں زہر یا کڑواہٹ کا اثر نہ ہو کلقم رائن تم بھی رائی ہو یہ غیر قوموں کی نقالی کیا ہے بے حیائی فحاشی کے سارے دروازے کھول کر آج کی نسل نو کیسی تیار ہوئی ہے کہاں تو اقبال کا یہ کہنا کہ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں اور آج کی نسل ڈش کیبل کے سائے میں پل کر جوان کی جوان ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے بارے میں کل وہ مالک کی یوم الدین کس سے پوچھے گا رائی تم کدھر تھے تمہیں کچھ اور سوج بوجھ کیوں رہا تھا پھر وہ چرواہا یعنی کالا اتنا بیدار مغز اتنا درد مند اس درجہ خیال رکھنے والا تھا کہ اس کے ریوڑ میں سے کوئی ایک آدھ بکری بھی پہاڑی کے کنارے پہنچتی تو جناتی طاقت کے ساتھ دوڑتا کہ کہیں گر نہ جائے وہ اس کو کناروں پر ٹہلنے کی اجازت نہ دیتا کمرائن تم بھی رائی ہو اور یہ تلک حدود اللہ فلا تک اس کو عبور کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے مگر یہ ماں کیسی رائی ہے یہ استاد کیسا رائی ہے کہ جو جواز کے منڈیر پر خود بھی بیٹھا ہے اور سارے جواز ساری تعویلیں ساری رعایتیں گناہ کبیرہ تک پہنچنے کے سارے دروازے کھول دیے ہیں تم تو رائی ہو تمہیں تو تڑپ کر منڈیروں پر ٹہلنے والے بچے کو پکڑ کر لانا تھا مبادہ اگر گر جائے مگر تم تو کہتے ہو اس میں کیا حرج ہے کہ آستین غائب کر دی جائے اس میں کیا حرج ہے کہ بے پردہ ہو جائے بھائی مخلوط تعلیم میں آخر کون سا حرج ہے پھر یہ ہے جو اپنے ریوڑ کو مجتمع رکھتا ہے منتشر نہیں ہونے دیتا پیچھے رہ جانے والی بکری کو ریوڑ میں واپس لاتا ہے کل رائن آج پورا معاشرہ انتشار فکر عمل سے پھٹ چکا ہے اس کی ذمہ داری بھی سب سے بڑھ کر ماں پر اور استاد پر آتی ہے پھر وہ چرواہا جو اپنے ریوڑ کو نہلاتا ہے اون بال مونڈتا ہے تاکہ جلد صاف رہے کیڑے مکوڑے نہ چمٹے کانٹے نہ چمٹے قلع تم بھی تو رائی ہو تطہیر افکار کا کام تمہارا کام ہے ہمارے اپنے گھر اور اداروں کے بچوں میں الحاط کا کانٹا ہے تشکیش تشکیق منافقت دورنگی غیر قوموں سے مشابت کی گندگی ہے اسے کس نے صاف کرنا ہے اخلاق و کردار کی گندگیوں میں نہلانے اور پاک صاف کرنے کا کام آخر کس کا ہے پھر اگر بکریوں کو چوٹ لگ جائے تو چرواہا کیسے کپڑا جلا کر اس کی راکھ سے اس کے زخم بھرتا ہے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا کل کمرائن تم رائی ہو فکر نظر کی کانٹے دار جھاڑیوں سے الجھنے سے بچانا یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے اور ہاں ایک نظارہ مجھے یاد آیا مظفر آباد کے راستے میں بس سے گزرتے ہوئے ہارن کی تیز آواز سے بکریاں پریشان ہو جاتی تھیں کنارے پر آ جاتی اور گر جاتی یا بسوں کے نیچے آ جاتی چرواہا بہت جھگڑتا ہارن بجانے والے ڈرائیوروں سے ہمارا کب جھگڑا ہے میڈیا والوں سے رسائل و جرائد شاید کرنے والوں سے رسائل و جرائد شائع کرنے والوں سے تعلیمی پالیسی بنانے والوں سے کہ کیوں برباد کرتے ہو ہماری نسلیں سفر میں ہزر میں دشمن کی الغار سے شب خون سے بچاؤ کا اہتمام آپ کا کام ہے اغوائے شیطانی سے حفاظت کا کام رائی کا ہے بری صحبت گراہ کن موضوعات بیکار تدیعی اوقات سے کون روکے گا غلط نظریات غلط گروپوں ایم زلالت ضلالت سے کون آگاہ کرے گا آج کی نسل جس بے حیائی کے سیلاب میں خس و خاشات کی مانند بہے چلی جا رہی ہے اس نسل کا حساب کس سے ہوگا کلکم رائن کلکم مسئول ہوں تم نے مصیبت میں انہیں تنہا کیوں چھوڑا مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی تم دستگیری کرو خیالات کی تطہیر کرو اخلاق و کردار کا تسکیہ کرو پھر یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ رائی یہ ساری محنت آخر کیوں کرتا ہے اسی لیے کہ اس کے ریوڑ کا جو مقصد حیات وہ پورا ہو بکریاں دودھ دینے کے قابل بن جائیں بھیڑ بکریوں کا گوشت توانا ہو صحت و توانائی دینے والا ہو جس انسانی خدمت کے لیے نسل انسانی کی اس ریوڑ کو تمہارے سپرد کیا ہے اس کا مقصد بھی تو پورا ہونا چاہیے کل نائن تم سب بھی اسی طرح ذمہ دار ہو نگراں ہو یہ جو انسان تمہارے حوالے کیے گئے ہیں ابس تو پیدا نہیں کیے گئے تھے ان کی زیست کا بھی ایک مقصد ہے عظیم ترین مقصد کن تم خیر امہ تم اقوام عالم میں ممتاز ترین اشرف ترین اخرج اخرجت ناس تمہیں انسانیت کے خاص خدمت کے لیے پیدا کیا گیا تم بالمعروفی و تنخونا المنکر انسانیت کا وہ کارواں جس کا تمہیں سپہ سالار بنایا گیا اس کا تو مشن ہی یہ ہے کہ اسے اس دنیا میں نیکی کو قائم کرنے والا اور بدی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا بنا کر کھڑا کر دو تمہاری بیٹیاں ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں وہ اس قابل بنے کہ ان کے دم سے سارے عالم میں نیکیاں قائم ہوں اور برائیاں ختم ہو جائیں نظام کفر دم توڑ دے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے مربیان کرام اس عظیم مشن کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ آپ کے ہاتھوں ایک ایسی نسل تیار ہو جو نیکی کو صرف پسند کرتی ہو جب تک نیکی صرف پسندیدگی کے حد تک ہے اس وقت تک بات صرف اتنی ہے کہ خود قبول کر لی اس کے لیے تو نیکی سے بے انتہا محبت اور نیکی سے والہانہ عشق پیدا کرنا ہے کہ جس کے اندر یہ دم خم ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہر جگہ پر نیکیاں بالفعل قائم نہ ہو جائیں اور اپنی نسل کے بارے میں آپ صرف اس بات پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ انہیں برائی برائی بری لگتی ہے نہیں انل منکر جس امر کا نام ہے وہ برائی کو صرف برا سمجھنا نہیں ہر برائی سے نفرت اور صرف نفرت ہی نہیں ہر برائی کا جانی دشمن بنانا مقصود ہے اپنی نسلوں میں نیکی سے نیکی سے والہانہ عشق پیدا کرنا اور انہیں بدی کا جانی دشمن بنانا یہ ہمارا وہ کام ہے جس کے بارے میں ہم جواب دہ ہے ماں ہو کر بھی استاد ہو کر بھی اس تربیت کے لیے میرے پاس اگر وقت نہیں ہے تو کیا ہوا کوئی اور آئے گا کوئی کام کر بھی جائے تو جو جواب دہی مجھے کرنا ہوگی اس کا کیا ہوگا اللہ نہیں اللہ حاسب نہ حساب اے اللہ ہم سے آسان حساب لی رائی کے اپنے ریوڑ سے بے پناہ محبت والہانہ لگاؤ اور اس کی ہمہ وقت خاطر مدارت کی طرف بھرپور توجہ رکھنے کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ مان میری ایک اور محترم بہن بولیں کہ رائی کو اب اپنے ریوڑ سے ایسی محبت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جب اسے قربان کرنے کا وقت آئے تو شور مچا دے ہنگامہ برپا کر دے اس نے تو اسے اسی دن کے لیے تیار کیا تھا کہ بھیڑ بکریاں قربان ہو کر انسانیت کے کام آئیں کہنے لگیں رائن کے الفاظ ہم سے بھی تو یہی تقاضا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سر بلند کرنے اور باطل کو سرنگوں کرنے کے راستے میں اپنے مقصد زیست کی خاطر ہماری تحویل میں جو نسل دی گئی ہے اسے جان کی قربانی دینا پڑے تو یہ بات ہمارے لیے بھی اسی طرح باعث سکون باعث خوشی اور راحت ہو جان دیں دی اسی کی تھی جان دی دی بھی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جائزہ نمبر ایک اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کا واقعی کوئی احساس ابھرا نمبر دو اپنی مصغولیت کے اس احساس نے آپ کی توجہات کو اپنے اصلی محاذ پر مرکوز کرنے میں مدد دی اپنے بچوں کو ہم کیا سکھائیں ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني علمك كلمات حفظ الله يحفظك حفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استغ وإذا استعنت فاستعين بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا قد كتبه الله لك ولاجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد الله عليك رفعت الأقلام و الصفوف سنن سنن ترمزی ترجمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کی حفاظت کرو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو اور یہ بات جان لو کہ مخلوق اگر تجھے نفع پہنچانے پر اتفاق بھی کر لے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اس قدر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اور سب لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے لکھنا بند ہو چکا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں لغات قال کنتو کہاں میں تھا خلف پیچھے انی علموک بے شک میں سکھاتا ہوں تجھ کو احفظ تم حفاظت کرو یہ فضوق وہ حفاظت کرے گا تمہاری تجدہو تجاہک تو پائے گا اسے سامنے ازا سعلت جب تم مانگو فس پس مانگو استعنت تم مدد طلب کرو فاستعین پس تم مدد چاہو وعالم ان الامت اور جان لے یہ کہ کوئی گروہ اجتمعت جمع ہو جائے یا متفق ہو جائے ینفعوک وہ نفع دے سکتے تجھ کو کتبہو لکھ دیا اس کو رفقت الاقلام اٹھا لیے گئے قلم جمع کا سیگا ہے یہاں پر فت صحوف اور خوشک ہو گئے صحیفے تشریح یہ ایک عظیم الشان حدیث ہے جامعہ ترین ہے دین کے بنیادی عقائد اور دین کے بنیادی اصول و قواعد پر مشتمل ہے ابن جوزی رحم اللہ اپنی کتاب سید الخاطر میں لکھتے ہیں میں نے اس حدیث پر غور کیا تو اس نے اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا اور اگر میں اس حدیث سے لاقلم رہتا تو قریب تھا کہ میں نے نہ سمجھ ہی رہتا بڑائی قابل افسوس ہے وہ شخص جو اس حدیث سے لا علم رہا اور اس کے معنی سمجھنے میں کم فہمی کا شکار رہا پھر اس حدیث کی عظمت کا اعتراف امام ابن رجب رحم اللہ نے بھی اپنی کتاب نور الاقتباس میں کیا ہے حدیث کے متن کو سمجھنے سے پہلے چند مزید باتیں سمجھنا ضروری ہیں سفر ہو یا ہزر ایک مربی تعلیم و تربیت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا دنیا کے سب سے بڑے مربی اعظم سفر کی حالات میں ہیں لیکن تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے مختصر مفید اور جامع کلام کے ذریعے علم نافع کا فیضان ہر دم کیسے جاری رکھتے ہیں جبکہ ہم نے اپنے بچوں کے ہمراہ جانے یعنی کتنی کتنی بار کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا ہوگا مگر کیا دوران سفر تعلیم اور تعلم کی طرف توجہ رہی اور کیا کل بچے یہ گواہی دے سکیں گے کہ امی ابو نے یہ بات مجھے فلاں سفر میں اس طرح سمجھائی تھی ہم سب لوگ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وطن الحسنہ کا درس دینے والے بھی ہیں ہمیں بھی تو دوران سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز تربیت کو یاد رکھنا چاہیے عربی زبان میں غلام دودھ چھڑانے سے لے کر بلوغت تک کی عمر کو کہتے ہیں گویا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو بہت چھوٹی سی عمر میں دل بٹھانے اور دل میں جمانے کی ہیں مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز ننی سی عمر سے شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ بچپن کی تعلیم ایسی ہے گویا ان نقش ان نقش و کل حجر پتھر پر نقش اکھاڑے نہیں اکھڑے جم جائے گہری ہو جائے دل پر چپک کر رہ جائے یہ عمر ہم سب کی گزر گئی آپ خوش نصیب ہیں کہ ابھی عمر بہت آگے نہیں بڑھی ہے آپ یہ باتیں دل و جان سے سیکھ لیں تاکہ اپنے ننھے منہ بہن بھائیوں بچوں کو سکھانے والی بن جائیں بچپن اور لڑکپن کی باتیں جب کہ بچہ نشو نما کے مدارش طے کر رہا ہو یہ باتیں اسی وقت سکھانے کی ہیں تاکہ اس کے ننھے سے دل و دماغ کے رگ رگ ریشہ ریشے میں سرایت کر جائیں جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں ان سب کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے اب عقیدہ کیا چیز ہے کیا عقیدہ صرف آپ کی سوچ اور رائے کا نام ہے ہرگز نہیں علم سوچ خیال رائے اور عقیدے میں زبردست فرق ہے اور اسے بھی ابتدائی سے سمجھ لینا چاہیے جہاں تک علم رائے اور خیال اور سوچ کا تعلق ہے وہ تو انسان کے دائر معلومات میں ایک چیز کے اضافے کا نام ہے جبکہ عقیدہ اس علم کو کہتے ہیں جس پر یقین انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے خون بن کر رگوں میں اترتا ہے اور اسے سرگر میں عمل رکھتا ہے عقیدہ انسان کی ہڈیوں کے گودے میں اور اس کی دل کی گہر اور اس کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتا ہے یہ عقیدہ جو انسان میں روح حیات پھونکتا ہے یہ دل اور دماغ دونوں میں عزم و یقین کی فراوانی ہے جہاں خدشات کا نام نام و نشان نہیں ہوتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو لبے بام ابھی یہ عقیدے کی طاقت ہے جو خطرات کو قبور کرتی ہے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے زمانے کا رخ پھیرتی ہے اور تاریخ کی گردش کو بدلتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے اس حدیث پاک میں سات باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں یہ باتیں ہر وقت ہر لمحہ ہر مقام پر ہر معاملے میں ہمارے اندر خون کی طرح گردش کرنی چاہیے یہ ساتوں باتیں ہماری ہڈیوں کے گودے میں ہونی چاہیے اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اس طرح سے پیوست ہونی چاہیے کہ ہماری ایک ایک نقل و حرکت اس کی موجودگی کی شہادت دینے والی ہو ان میں سے پہلی بات ہے حفظ اللہ یحفظک تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت اس ذات پاک کی حفاظت جو خود محافظ ہے واللہ خیر حافظہ جو خود مہمن ہے اس کی حفاظت اور ہم کریں جو خود ہر لمحہ اس کی حفاظت کے محتاج ہیں یہ کیسی بات ہے شارحین حدیث لکھتے ہیں یہ بات ایسی ہے جیسے سور محمد میں کہا گیا ان تنصر اللہ ینصرکم آیت نمبر سات اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر وہ تمہاری بھی مدد کرے گا یا پھر جیسے میں کہا گیا آیت نمبر 152 کوری اگر تم مجھے یاد کرو گے تو پھر میں تمہیں یاد کروں گا حفظ اللہ سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی دین کی حفاظت کرو اصلاً یہ ذمہ داری اللہ ہی کی ہے وَإِنَّا لَهُ لہ کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے اور اصل کے اعتبار سے تو یہ اسی کا کام ہے واللہ متم نور ہی کہ اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا ولا کن لیکن یہ اس کا قاعدہ نہیں ہے کہ محض اپنے کلمہ کن سے دین کی حفاظت کرے جبکہ اس کا حکم کافی ہے اس بات کے لیے اشارہ کرے تو دین غالب ہو جائے تمہارا امتحان لینا اسے مقصود ہے لیبلوکم ابولاکم تم اس کے دین کی حفاظت کرتے ہو یا نہیں حفظ اللہ سے مراد یہی ہے کہ تم اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرو کہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں کبھی بھولے سے بھی اس کے قریب نہ جاؤ مبادہ قبور کر لو تلک حدود اللہ فلا تقربوہا یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں تم اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا حفظ اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو کہ کہیں پامال نہ ہوتے رہیں تم اس کے عوامیر کو ہر قیمت پر بجا لاؤ اور اس کے نواحی سے ہر قیمت پر اجتناب کرو حفظ اللہ سے مراد السلواتی یعنی حافظ السلواتی بھی ہے کہ اپنی نمازوں کی اس طرح سے حفاظت کرو کہ اپنی اصل روح کے ساتھ بر وقت ادا ہوں عملی زندگی کے ایک ایک پہلو میں ہمیں اللہ کا متی و فرمان متی و فرما بردار بنا رہی ہوں اور دنیا کے نظام میں اس کی کبریائی قائم کرنے کی خدمت پر ہمیں کمر بستہ رہے حفظ اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جسم و جان کی حفاظت کرو جیسے آنکھ کان دل دماغ شرمگاہ پیٹ زبان مبادہ نافرمانی میں استعمال ہو جائیں ان السمع والبصر والفواد کل مسئولا سورة القحف 36 یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی باس پر سنی ہے اللہ تعالیٰ کی دیوِ قوانین اور عطا کردہ شریعت کی حفاظت کے عملاً ان کا نفاذ ہو اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کی پاسداری نہ خود اسے نظر انداز کرنے کی جسارت کرو نہ کسی باطل قوت کا غلبہ برداشت کرو تم اللہ کے دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہو جب کہ غیر اللہ کے دین نظام کفر کا غلبہ ہو اور تم اس کے ماتحت اپنی انفرادی زندگی میں جزوی اطاعت پر راضی ہو حفظ اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وقت کی حفاظت کرو کہ وہ ضائع نہ ہو لا یعنی بے مصرف بے مقصد بے ہدف باتوں اور کاموں میں برباد نہ ہوں اب سوال ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کیسے کرو گے تو اس کے لیے اول ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو پکڑا تو جائے حاصل تو کیا جائے بازار سے لائے ہوئے سودے کی حفاظت سودے کو ہاتھ لگے بغیر کیسے ممکن ہے بازار سے لائی ہوئی سبزی اور گوشت کی حفاظت تو تمہیں اٹھنے پر سودے سودے کو پکڑنے پر اور سنبھالنے پر مجبور کرتی ہے تو کیا اللہ کا دین تمہاری نگاہوں نگاہ میں اس سے کمتر ہے معاذ اللہ کے کتنے برس گزر گئے ہم نے اس دین کو حاصل ہی نہیں کیا دین سے ہمارا ایسا رشتہ اور اسلام سے ہماری وابستگی اتنی ہے ہی نہیں کہ اس کی بربادی ہمیں بے چین و مسترب کر دے کافر تو ایڈیچوٹی کا زور لگا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیا ہمیں اللہ کے دین کو نقصان سے نہیں بچانا ہے جبکہ اس دین کا محافظ تو ہم کو بنایا گیا تھا حفظ اللہ کی پکار ہمیں اللہ کے دین کو حاصل کرنے اللہ کے احکامات کو یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو روئے زمین پر جاری و ساری کرنے کے راستے پر مستعد و سرگرم کر رہی ہے قاف میں مومن کی صفت یہی بتائی گئی ہے کہ وہ اباب حفیظ ہے حفظ اللہ کے بعد جو اگلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ ہے یہ کہ اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا وہ تمہیں زمانے بھر کی گندگیوں غلازتوں مایوسیوں پریشانیوں سے ہمیشہ بچائے رکھے گا تم اپنی ڈیوٹی پہچان لو وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا امن اسد امن اسدق من اللہ قیلن یا امن اوفا بہد من اللہ اللہ سے بڑھ کر اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا اور کون کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں غم حزن رنج مایوسی گھبراہٹ پریشانی انتشار فکر عمل سے بچا لے گا اس نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اس کی شریعت اس کا دین عملاً قانوناً قائم کرنے کے لیے تن بندھن سے لگ جاؤ اس کی شریعت اس کا دین عملاً قانوناً قائم کرنے کے لیے تن بندھن سے لگ جاؤ کہ وہی تمہاری حفاظت کا ضامین ہے حفظ اللہ تجدہ تجاہک اب یہ ایک دوسری بات ہے جو ہماری جسم میں خون کی گردش کی طرح ہر دم روا رہی چاہیے یہ بات کہ اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت پر کمر بستہ رہو گے اگر تم فی الواقعی خیر و شر کے معرکے میں اللہ کے دین کے محافظ بن کر میدان عمل میں اتر جاؤ گے تو پھر تم مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ کی ایک ایک سپاہی سے ذاتی تعلق قائم رکھتا ہے تجد و تجاہک تم اسے ہر دم اپنے سامنے پاؤ گے وہ تمہیں اس طرح سے دیکھتا ہے اور تمہاری گفتگو اور تمہارے ستانے اور تمہیں تکلیف پہنچانے والی عزیتناک باتوں کو اس طرح سے سنتا ہے کہ کوئی آڑ بیچ میں حائل نہیں ہوتی کوئی مغالطہ نہیں جس کا وہ شکار ہو سکے اور تم بھی اسے یعنی اس کی رحمت خاص کو اس کی تعید و نصرت کو یوں دیکھو گے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں کوئی آڑ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کیوں خالی کو مخلوق میں حائل رہیں پردے کل یومن ہو شان ہر آن بلا شبہ ایک نئی شان کے ساتھ تمہارے سامنے آتا ہے ماکم ماکم تم تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ہمراہ ہوتا ہے تم اس کے دین کی حفاظت میں سرگرم رہو گے تو وہ سامنے آ کر اس کی راہیں ہموار کر دیں گے کیونکہ اس کا وعدہ ہے تم اس کے عطا کردہ وقت کی حفاظت کرو گے تو وہ تمہارے اوقات میں غیر معمولی برکت شامل کر دے گا تم اس کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے دل و دماغ کی طاقتیں اپنی صحت و توانائی وقف کرو گے تو حضور کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی اس بات کو یقیناً سچ پاؤ گے کہ تجید ہو تجاہک تم دیکھو گے کہ کیسے تمہیں اضافی صحت و طاقت سے نوازتا رہے گا دنیا جن الجھنوں کا شکار ہے جن بکھیڑوں میں پڑی ہلکان ہو رہی ہے وہ تمہیں اس تمام پراگندگی فکر و عمل سے کیسے محفوظ رکھے گا غم جہاں سے ہے جسے ہو فراغ کی خواہش غم جہاں سے ہے جسے ہو فراغ کی خواہش وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے حضرت موسیٰ السلام کی کے جان کو دیکھیے کیسے اللہ کے حکم کی حفاظت کی اپنی جگر گوشی کو پانی کے لہروں کے حوالے کر دیا پھر تجیدہ تجاہ کر ام موسیٰ نے اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو پا لیا یہ کہتے ہوئے لا تخافی ولا تحزنی انا رادہ الیک وجاعلوہ و من المرسلین سورة القصص سیون اور کچھ خوف اور غم نہ کر ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایمان و استقامت دعوت اور ہجرت و جہاد کی راہوں میں قدم قدم پر کیسے اپنے رب کو اپنے سامنے پایا غزوات و سرایہ کی داستانیں تجیدہ تجاہ کی کیسی کیسی تشریح کرتی نظر آتی ہیں آج بھی نیٹو کی تمام طرف واج اپنے بھاری بھرکم اسلحے کے ساتھ اللہ کے محافظوں پر قہر برسا رہی ہیں مگر یہ اللہ کے سپاہیوں کے آخر کس سے ملاقات ہوتی ہے کہ جو ان کے دشمن پر قوت و حیبت میں اضافہ کر دیتی ہے اور دشمن کو دہشت زدہ رکھے ہوئے ہے آپ سب بھی اپنی مختصر زندگی کے مشاہدات کو یاد کریں تو قدم قدم پر الحمدللہ آپ بھی بے شمار واقعات ایسے پائیں گے جس میں آپ کا رب آپ کے سامنے آتا ہوگا آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہوگا اور آپ کی دستگیری فرماتا ہوگا تحریک اسلامی حلقے خواتین کی روح رواں ام زبیر صاحبہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا شدید ترین علالت کے باوجود رائے حق میں ان کی بیتاوا سرگرمیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایک بار ٹانک کا آپریشن ہوا بخار کی شدت میں تھی اور دانت کی تکلیف کے باعث دانت بھی نکلوانے پڑے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے لیے بزد ہوئی بزد ہوئی کہ مجھے جانا ہے اب سوچتی ہوں بولوں گی کیسے دانت تو ہے نہیں کہنے لگی ربا سونیا آج تیتے ربا سونیا اجتے تیتے تو میرا دند بن جا یہ تھی وہ لگن جس کے سچے جذبوں کے آگے عذرات ہی چھ اسٹیج پر چڑھ گئی اور بولنا شروع کر دیا تجدہ تجاہ کر تم اس کے دین کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تم چل کر آتے ہو دوڑ کر آتا ہے جلوے بے حساب سے بھر دے تمام کائنات جلوے بے حساب سے بھر دے تمام کائنات میری نگاہ شوق کو حسرت انتخاب دے تیسری بات جس کی نصیحت حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بچپن ہی میں ہر بچے کو سکھائی جانے والی بات اس کے دل و دماغ رگ رگ ریشہ ریشہ میں اتاری جانے والی بات وہ یہ کہ اللہ سے مانگ مانگنے کے محتاج تو ہیں ہی مانگنے کے محتاج تو ہیں ہی اس لیے کہ ہم سب فقیر ہیں میں بھی آپ بھی آپ کی امی اور ابو بھی بہن بھی بھائی بھی آپ کا ننیال بھی ددیال بھی سب محتاج ہیں ضرورت مند ہیں سب سوالی ہیں آقا داتا بخشنے والا اور عطا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے اس لیے کہ للہ خزائن السماوات والارض زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک صرف وہی ایک ہے ما فی السماوات و فی الارض زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے مانگنے پر ہر کوئی ناراض ہوتا ہے فرمائشیں بڑھ جائیں تو یہاں تک کہ امی ابو بھی ٹوکتے ہیں نانی دادی جان وغیرہ بھی سمجھاتی ہیں ٹوکتی ہیں کہ اب بس بھی کرو مگر ہاں صرف وہی ایک ہستی ہے جو تمہارے سوال کرنے پر خوش ہوتی ہے مانگو گے تو خوش ہوگی ہاں ایک ایسی مانگو گے تو خوش ہوگی جو بن مانگے بھی دیتا ہے جو بن مانگے بھی دیتا ہے سو مانگے سو مانگو گے تو دے دے گا ہاں ایک ایسی ہستی ہے جو نہ مانگنے پر تم سے ناراض ہوتی ہے ما الماغب اُُکم ربی لولا دعا سورة الفرقان 77 کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے کہ اگر تم اس کو نہ پکارو کس کے پاس ایسا خزانہ ہے جو لٹا کر بھی اسی طرح بھرا ہوا ہے جو کبھی بحران کا بحران کا شکار نہیں ہوتا بل یداہ مقصوط بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں ولدینا مزید اور ہمارے پاس دینے کو اس کے سوا بہت کچھ ہے اسی لیے تو ماں سوا سے مانگنے سے منع کیا گیا ہے سوال نہ کرو تو صحابہ نے اس حکم پر پورا پورا عمل کیا اگر ان کا کوڑا بھی گر جاتا تو یہ بھی نہ کہتے کہ پکڑا دو اپنی ضرورت صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے رکھو وہ ایک فقیر کی کہانی سنی ہوگی جو بادشاہ کے پاس مانگنے گیا دیکھا کہ بادشاہ تو خود ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مالک الملک کے سامنے اس نے کہا میں کتنا نادان ہوں میں براہ راست اسی مالک الملک اسی مالک الملکی کو کیوں نہ پکاروں علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے آپ کو سکون چاہیے کامیابی چاہیے آپ کو جو کچھ چاہیے صرف اور صرف اللہ سے مانگے مشورہ چاہیے رہنمائی چاہیے پہلے اوروں سے لیتے نہ پھرو سب سے پہلے اللہ سے مانگو میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن تو بھی میرا نشیمن میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو اگلی بات وہ فَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ جب تمہیں مدد چاہیے تو اللہ سے مدد چاہو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں لیکن نہیں ہر ایک مددگار سے مایوس ہو کر پھر سب سے آخر میں اس حامی و ناصر کے پاس آتے ہیں ہر ایک معاملے میں پہلے اللہ سے مدد طلب کرو پہلا رجوع اللہ کی طرف ہو اللہ سے مدد مانگے بغیر جب آپ دوست سے امی سے ابو سے مانگتے ہیں تو بسا اوقات مایوسی ہو جاتی ہے اگر اللہ سے مدد مانگنے کے بعد آپ کسی اور سے تعاون مانگتے ہیں تو آپ کو مدد مل جاتی ہے کہ مدد کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے ہم تو جی اپنی عملی زندگی میں بھاری بھرکم جہیز سے بھاری بھرکم بری سے اونچی بلند ڈگریوں سے کوٹھیوں سے پوزیشن سے کاروں سے شاندار اسٹیٹس سے شاندار جاب سے مدد مانگتے ہیں مدد کے لیے ہمارا مان انہی چیزوں پہ ہوتا ہے ہاں جب ٹھکرائے جاتے ہیں تو پھر اللہ اللہ پکارتے ہیں پانچویں اور چھٹی بات جو ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بات بھی لڑکپن ہی میں قلب و ذہن میں بٹھانے اور جمانے کی ہے وہ یہ ہے کہ نفع کل کا کل سو فیصد اور نقصان کل کا کل سو فیصد اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم ڈگریوں کو اسٹیٹس کو دنیاوی باٹ کو اونچے اونچے مناسب کو اعلیٰ خاندانوں کی پشت پناہی کو نفع بخش سمجھتے ہیں حالانکہ ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کو نفع دے سکے جب تک اللہ انہیں آپ کے لیے نافع نہ بنائے اس لیے ہماری تمام تر تمام تر توقعات آرزوں امیدوں اور وابستی کا وابستگی کا مرکز و محور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو کائنات کے مالک سے بنا کر رکھو اس کے وفادار بن کر رہو اس سے اپنا معاملہ کیوں بگاڑ کر رکھتے ہو جس کے ہاتھ میں تمہارا صد فیصد نفع و نقصان ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اور آخری بات جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نو عمری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین نشین کروا رہے ہیں اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہے یعنی یہ بات بھی اسی لائق ہے کہ ہماری ہڈیوں کے گودے تک پہنچ جائے رگ رگ میں سرائیت کر جائے خون کی طرح ہماری فکر سوچ عمل میں گردش کرتی رہے کیا بات ہے یہ کہ دکھنا بند ہو چکا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں تقدیر پر ایمان و یقین اللہ کی کو لکھی ہوئی کوئی مٹھا نہیں سکتا رب کے فیصلے اٹل ہیں فقال لما یرید وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے لکھے ہوئے کو تبدیل نہیں کروا سکتی یہ جن حالات میں جس صورتحال یہ جن حالات میں جس صورت جس صورتحال میں جس آزمائش سے جس آزمائش سے اس نے تمہیں دوچار کیا یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے ما اصاب من مصیبت اللہ بزن اللہ لہٰذا اگر اس بات کو مان لیا ہے تو پھر اپنی زندگیوں سے اگر مگر نکال دو یہ بات بچیوں میں بالعموم پائی جاتی ہے اور انہیں معاشرے کی طرف سے باور بھی کروایا کروایا جاتا ہے کہ شادی ٹھیک جگہ نہیں ہوئی اور یوں اپنے قیمتی متائے حیات کو برساہ برس ضائع کر دیتی ہیں ریاض کی شاندار یونیورسٹی سے فارغ التحصیل بچی کا خیال آ گیا جس کی شادی ایک پسماندہ گاؤں میں ہوئی مگر الحمدللہ کی یہ عقیدہ دل و دماغ میں پیوست رہا اس کے سوچنے کا انداز یہی تھا کہ یہ تو طے شدہ بات تھی رفیع الاقلام و وجب فطر صحوف اس سے بچنا تو ممکن نہ تھا میں کیوں اس خیال میں گھلوں اور اپنے اوقات اور صلاحیتوں کے قیمتی جوہر کو ضائع کروں بس مجھے سوچنا صرف یہ ہے کہ ان حالات میں کیا کروں کہ مجھ سے ناراض نہ ہو یہ عقیدہ جب رگوں میں اتر جاتا ہے تو آدمی راضی برضا ہو جاتا ہے خواہ مخواہ کی ٹوٹ پھوٹ سے بچتا ہے اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جو کچھ عالم واقعہ میں ہوا اس کی لا علمی میں نہیں ہوا کائنات کی مہار لمحہ بھر کے لیے بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی پتا نہیں گر سکتا جب پتا نہیں گر سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو نہیں گر سکتا جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جو کچھ عالم واقع میں ہوا اس کی لا علمی میں نہیں ہوا کائنات کی مہار لمحے بھر کے لیے بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی پتا نہیں گر سکتا جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو اور اس کا علم اور اس کے ہر حکم میں حکمت اور بھلائی نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں ہنڈریڈ پرسنٹ بھلائی ہے لہٰذا حدیث کے الفاظ ہر معاملے میں اپنا انداز فکر مثبت رکھنے کی تعلیم دے رہی ہے منفی انداز فکر کے ایسا ہوا ہی کیوں تو آپ کو جینے نہیں دے گا ہر لمحہ بے چین اور مسترب رکھے گا اسی موقع پر وہ حدیث بھی پیش نظر رہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقلحہ و توقل ہاتھ پاؤں توڑنے کی اجازت ہرگیز نہیں ہے کوشش اپنی ممکنہ حد تک لازم ہے اس کے بعد جو کچھ پیش آئے اس میں بہتری کی تدابیر کی ذمہ داری سے بھی آپ فارغ نہیں ہیں یہ حدیث تو تقدیر پر رونے دھونی ماتم کرنی ہاتھ پاؤں توڑنے مایوسیوں اور گھبراہٹوں اور شکوہ و شکایات کے دفتروں میں عمر عزیز ضائع کرنے سے روک رہی ہے جائزہ نمبر ایک کیا میں نے حفظ اللہ کا اہتمام کیا نمبر دو کیا کبھی میں نے اللہ کو سامنے پایا نمبر تین کیا میرا تقدیر پر ایمان پختہ ہے دنیا میں کیسے رہو ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ بمنکبی فقال فی الدنیا کا غریب او عابر سبیل صحیح البخاری ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا تم راستہ طے کر رہے ہو لغات ان سے ان یعنی سے اخذ پکڑا ابن عمر عمر کے بیٹے منگ کی بی میرا کندھا فقال پھر کہا فی میں انک گویا کہ تم او یا سبیل راستہ کن تم رہو الدنیا دنیا غریب اجنبی قابرو طے کرنے والے تشریح یہ حدیث بھی ان احادیث میں سے ہے جن کے الفاظ بہت مختصر لیکن ان کا مفہوم بڑا وسیع اور اہم ہے اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ دنیا بنانے والے کی نظر میں اس کی حقیقت کیا ہے حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ تم دنیا میں کیسے رہو تمہارے خالق کی مرضی کیا ہے اس کی مرضی جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے سب سے پہلے طریقہ تعلیم پر غور کیجئے کہ کس طرح سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے مونڈے پر ہاتھ رکھا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مفضول کی کتنی اپنائیت محبت اور قربت کا یقین دلا کر اصل بات پر انہیں متوجہ کیا آئیے ہم سوچتے ہیں کہ اگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہم آپ ہوتے تو کیا معاذ اللہ ہم بے اعتنائی برتتے پھر ایک کیسے حوصلہ بڑھ گیا کیوں کر ہم نے یہ جرت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو جھٹک دیا اور دنیا میں جیسے چاہو رہو اور مزے کرو جیو کے سو سو رنگ اپنانے کے نہ صرف ایک جواز فراہم کیے بلکہ اسی بات کو باعث افتخار سمجھا یہ حدیث ایک سادہ سا سوال ہم میں سے ہر ایک سے کر رہی ہے کہ کیا آپ دنیا میں ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن فی دنیا کا انک غریب غابر سبیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے رہو جیسے کہ غریب غریب کے دو معنی ہیں ایک پردیسی دوسرے معنی اجنبی کے ہیں پردیسی کون ہوتا ہے پردیسی وہ ہوتا ہے جس کا دیس تو ہوتا ہے مگر وہ خود دیس سے دور ہے دیس سے پرے ہے اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں پردیسی کی مانند رہو پردیس میں آدمی کیسے رہتا ہے پردیس میں دنیا بھر کی نعمتیں بھی قدموں میں ہوں تب بھی پردیس میں دل نہیں لگتا اپنے دیس کا بار بار خیال آتا ہے ایک مسلسل یاد تڑپ اور شوق تو اپنے دیشی کے لیے ہوتا ہے کہ کب جاؤں گی اپنے دیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابن عمر اور کیا صرف ابن عمر ہی کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے یہ آپ کے نام بھی ہے اور میرے نام بھی ہے پیغام یہ ہے کہ تم دنیا میں اپنا دل نہیں لگاؤ گے پیغام یہ ہے کہ تم دنیا میں اپنا دل نہیں لگاؤ گے اس لیے کہ دنیا تمہارا دیش نہیں ہے پردیش ہے اور جس نے فی الواقع دنیا کو پردیش مان لیا ہے تو پھر اسے دنیا کھینچے گی نہیں دنیا اس کے دل میں جھلکے گی نہیں جیسے کہ شعر ہے بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں ایک پردیسی کی نگاہ میں دنیا کی کوئی رونق بہار کوئی نعمت کوئی عیش و قشرت اس لائق نہیں ہے کہ اس کا دل دیش کی طرف سے ہٹا دے دنیا اس لائق کب ہے کہ تمہارے دل و نگاہ میں جھلکے ہاں وہ اسی لائق ہے کہ تم اس کی فتنہ گری کو مات کر دو تم رہ تو رہے ہو دنیا میں مگر دل کے تار دیش سے ہی جڑے ہوئے ہوں دل تو دیش میں اٹکا ہوا ہے دنیا میں تمہارے رہنے کا انداز یہ ہو کہ تمہارا دل اپنے دیش کی دائمی قیام گاہوں فی جناتی عدن صورت الصف آیت بارہ کہ ان گھروں کو یاد رکھتا ہو جہاں مساکین طیبتن سور صف سور آیت نمبر بارہ تمہارے پاکیزہ گھر تمہارے منتظر ہیں تمہارے دل سے ان بلند و بالا باغات فی جنت عالیہ سرۃ الغاشیہ آیت نمبر دس کی یاد کیسے مہو ہو سکتی ہے کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں جنات من تحتها الانہار سورة الصف آیت نمبر بارہ دنیا میں یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اپنے دیش کے وہ بالا خانی یاد نہ آتے ہوں جس میں چشمے رواں ہوتے ہیں فیہا عین جاریہ سورة الغاشہ آیت نمبر بارہ اور یہ کیسے ہو گیا کہ میرا دل اپنے دیش کی ان عالی گھروں کو بھول گیا جن میں اونچی اونچی مسندیاں فیہا سرور مرفوقہ سورة الغاشہ آیت نمبر تیرہ جہاں مسندوں پر گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ اقواب سورة الغاشیہ فورٹین و نمارق سورة مصف فہ الغاشہ ففٹین وہ میرا دیش جہاں نفیس فرش بچھے ہوتے ہیں وَذَرَبِّيُ ذرا سورة سورت 16 سکسٹین تم دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی وہ جسے اپنے دیش کے ساغر یاد رہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ پردیسی کے چشم تصور سے یہ سب نظارے مہو ہو جائیں اس دنیا میں اسے خواہ کتنے ہی آرام کیوں نہ مل جائیں مگر اپنے وطن کے محلات جن کی اس خط کا ایک عالم ہے جنت ارد السماوات والارض سورة العمران آیت نمبر 133 متقین فیہا علی العرائق صورت الدہر تیرہ وہ جہاں گاؤ تکیوں کے سہارے تخت پر بیٹھے ہر نعمت سے لطف اندوز ہونے کا منظر ہے عائش تن روادیہ صورت الحاقہ 21 جہاں شراب کے ایسے ساغر رکھے ہوئے ہیں جن میں آب کافور کی آمزش ہوگی یشربون من کاسن کان جوہا کافورا سورتب دہر آیت نمبر پانچ پھر اپنے دیش کے ان مزوں کو کیسے بھول جاؤں کہ جہاں کھانے پینے میں کسی قسم کی نہ کوئی پابندی ہوگی نہ کوئی اندیشہ مزے سے کھاؤ پیو کولو وشربو ہنی پیوشر اکیس ہاں تم دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی وہ جسے اپنے دیش کا حسین موسم یاد آتا ہے نہ دھوپ کی گرمی ستاتی ہے نہ جاڑے کی ٹھر لا یرون فیہا شمسوں ولا ذم ہری رو سورت آیت نمبر 13 وہ میرا دیش جہاں جنت کی چھاؤں ہر وقت سایہ فگن رہتی ہے وہ دانیت علیہم ضی اللہ سورت الدہر آیت 17 کن فی دنیا کا انک غریب ہاں تم اس چکا چون دنیا میں پردیسی کی مانند رہو کہ جسے اپنے دیس کی ایک ایک چیز یاد رہتی ہے اسے اپنے وطن کی شاندار کراکری بھی یاد آتی ہے وہ چاندی کے برتن اور شیشے کے برتن شیشہ بھی وہ جو چاندی کی قسم کا ہو وہ یوتاف اقوا بن کانت فدت پھر دنیا میں ایسے رہو کہ تمہیں اپنے دیش کے خادم بھی اور ان کے ناز برداریاں بھی یاد رہیں تم ان خدمتگاروں کی شان کو کیسے بھلا سکتے ہو کہ جنہیں دیکھو تو یوں سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ یتوح اِذَا ولدان حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُمْ مَنْصُورًا سورة الدہر آیت انتی انیس پھر اس پردیس میں یعنی دنیا میں کچھ بھی اوڑ پہن لو اپنے وطن کے لباس و آرائش کو کیسے بھول جاؤں جہاں باریک ریشم کے سرسبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے فیاب غسو خدریوں و استبرق پھر اس دنیا میں زیورات کی جھنکار مجھے کیسے پہنچ سکتی ہے جبکہ میرے اپنے وطن میں تو ایسے ایسے حسین و نفیس زیورات ہیں وہ الو عصاویر وہ الو عصاو اور پردیش کا عائش کدہ میرے لیے کب جازی میں نگاہ بن سکتا ہے جبکہ میرے اپنے وطن میں عائش و نعم کا یہ عالم کہ وہاں میرا ساقی میرا رب خود ہوگا اپنے ہاتھ سے پاکیزہ شراب پلائے گا وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کن فی دنیا کا انک غریب ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ تم پردیسی کی مانند رہنا کہ جسے اپنے دیس کی محفلیں دوست احباب رونقیں ہر دم یاد رہتی ہیں وہ میرا دیس کی جہاں عرش کے سائے تلے سائبان میں میرے محبوب انبیاء کرام صدقین بلند مرتبہ شہداء اور صالحین امت کی پاکیزہ رفاقتوں کے مزے ہوں گے فَأُولَئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِئِينَ والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سورة النساء رفیقہ تم دنیا میں پردیسی بن کر رہ رہے ہو تبھی تو اس دن تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں جس دن تم اپنے وطن لوٹ رہے ہوں گے یا المطمئنہ ارجعی راضیہ الفج سورة الفجر 27-28 پردیسی جب اپنے وطن اپنے دیش پلٹتا ہے تو اس کی خوشیاں اس کے چہرے سے چمک دمک سے آیا ہیں وہ وجوہ یوم مسفرہ داہی کا تم مستبشرہ صورت العبس تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن اپنے وطن کی پرکہ بہاروں کی تڑپ ہی تو ہے کہ جس نے وطن کے سفر یعنی موت کی محبت اس کے دل میں رکھ دی ہے یعنی جب حب الموت اور جب ہم اس طرح سے نہیں رہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو زندگی الٹ گئی حب الموت کی جگہ کراہیت الموت اور کراہیت دنیا کی جگہ حب دنیا نے جڑ پکڑ لی اور پھر دنیا میں وہی حشر ہوا جس کو اتنے سو سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان کیا ایک وقت آئے گا جب غیر قومی تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے فرمایا نہیں تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے مگر تم وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے صحابہ پوچھتے ہیں وہن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب دنیا و کراہت الموت دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت تو یہ وہن کا مرض اور اس مرض کے ہاتھوں دنیا کی ذلت و رسوائی بھی نتیجہ ہے اس بات کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ دنیا میں رہنے کا طریقہ سیکھا دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ پردیس میں رہ کر دیس کی یاد تو دل میں بسی ہوتی ہے مگر دل میں دیس کی یاد کا وہ تصور تصور جانا کیے ہوئے ہرگز نہیں ہے پردیس میں دل لگنے دل نہ لگنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے سوال یہ ہے کہ پردیس میں آئے کیوں تھے یہ سفر کس مقصد کے لیے کیا تھا اپنی پوری توجہ پوری محنت مقصد سفر پر رکھو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے آئے ہو تو پھر انتہک کوشش کرو اپنے کل اوقات صلاحیتیں سب کچھ کھپاؤ تاکہ جلد از جلد مقصد پورا کر سکو اور پھر پلٹ کر پورے اعزاز و احتشام کے ساتھ اپنے وطن میں اپنے اپنوں کے ہمراہ آرام و آسائش سے رہ سکو انجینئرنگ کی ڈگری لینے آئے ہو بزنس کرنے آئے ہو خوب خوب محنت کرو پوری توجہ اس سرمائے کو جمع کرنے پر لگا دو جس سے وطن میں جا کر آرام کر سکو کن دنیا کا ان غریب دنیا میں پردیسی کے مانند ڈیرے ڈال کر اور دل میں دل لگا کر بیٹھ نہ جاؤ سوئے منزل نگاہ رکھو کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردہ ہے نہ دوش پردیش میں وہ تجارت تو کرو گے لا محالہ جس کے لیے سفر کیا تھا اگر وہ کام نہ کرو گے تو اپنے گھر کیا بھیجو گے مسافر جہاں جاتا ہے وہیں کہو کر نہیں رہتا اس کے ساتھ ساتھ وہ پردیش میں لمحہ بھر بیکار نہیں رہتا وہ اس محدود مدت میں انتہق محنت کرتا ہے اضافی شفٹیں لگاتا ہے یارانی تیز گام نے منزل کو جا لیا اسے اپنے وطن کو زیادہ سے زیادہ سنوارتا ہے لہٰذا پردیس میں وہ اور زیادہ مستقبی اور جفا کشی کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی طلب میں انتھک محنت کرتا ہے ففر روح اللہ ربکم سارغرب الخیرات دوڑ دوڑ کر سرقت کے ساتھ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی انداز کی بھرپور محنت کرتا ہے پردیس میں بیکاری کا اس کے ہاں تصور نہیں ہوتا تو رہے نور تو رہے نور دے شوق ہے منزل نہ کر قبول تو رہے نور دے شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول تم دنیا میں پردیسی کی مانند رہو جسے ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی ہے لایا خدا تو آئے بلایا تو بس چلے لایا خدا تو آئے بلایا تو بس چلے جو کام کرنے آئے تھے کیا وہ بھی کر چلے اب آئیے غریب کے دوسرے معنی پر غور کرتے ہیں غریب کے معنی اجنبی کے بھی ہیں گویا کہ تم اجنبی ہو تمہیں ہر محفل ہر ماحول ہر مقام پر اجنبیت کا احساس رہے اس لیے کہ جس ماحول جس خاندان جس برادری جس معاشرے اور جس دور میں بھی تم جا رہے ہو وہاں اکثریت کا حال بل اکثرہم لا یقمنون اکثر لوگ تو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں بل اکثرہم لا یاقلون اکثر لوگ تو عقل سے کام لیتے ہی نہیں ہیں بل اکثرہم لا یشکرون اکثر لوگ تو شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کرتے تم دنیا میں اس طرح سے نہیں رہو گے چلو تو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی چلو تو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی یہ کام تو خس و خاشاک کا ہے کہ ہوا کے دوش پر اڑے چلے جائیں تم دنیا میں اس طرح سے نہیں رہو گے کہ زمانے کا دریا جس رخ پر بہ رہا ہے تم بھی اسی رخ پر بہتے چلے جاؤ کیوں تم کوئی حشرات الارض ہو یہ تو کیڑے مکوڑوں کا کام ہے کہ نالی کے پانی کے ساتھ ساتھ بہتے چلے جائیں تم دنیا میں اس طرح سے رہو گویا کہ اجنبی ہو تم تو مخالف تم کو تو مخالف سمت میں چلنا ہے اس سمت کی طرف جہاں چلنا تمہارے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے خواہ وہ لوگ تمہیں حیرت سے دیکھیں تمہیں بیکورڈ کہیں تم پر بھپتی کسیں یہ دیکھو عجوب روزگار کیسا پینڈو بن کر آیا ہے خواہ وہ تمہیں بنیاد پرست کہیں اور اب تو اس کے لیے اصطلاح خاص دہشت گرد ہے ساری دنیا میں جھوٹ رچا بسا ہے تم کو بہرے طور سچ بولنا ہے ساری دنیا میں بے حیائی کے گٹر ہیں تم کو بہرے صورت حیا کا پیکر بننا ہے ساری دنیا میں بدنیانیتی کا چلن ہے مگر تمہارا طریق امانت داری کا ہوگا ساری دنیا حرام خوریوں سے دنیا چمکانے میں غرق ہے مگر تم صرف رزق حلال ہی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو گے ساری دنیا رسوم و رواج کے چکر میں ہے تم نے اسلام کے رواج کے سوا سب سے برت کا اعلان کر دیا ہے اس لیے تم اپنے ماحول میں اجنبی ہو ایکا و تنہا ہو قائد تحریک اسلامی مولانا سید ابو العلیٰ مودود رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے ان ارکان و کارکنان کی طرف سے متفکر ہوتا ہوں جہاں سے اجنبیت کی شکایت موصول نہیں ہوتی آپ نے سید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو سنا ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد الاسلام غریب وسعود سعود کما بد عن غریب فتوب صحیح مسلم اسلام کی ابتدا اس حال میں ہوئی کہ اجنبی تھا اور ان قریب یہ پھر اسی طرح سے اجنبی ہو جائے گا بس ایسے میں اجنبیوں کو مبارک ہو یہ غربا کون تھے کیا چاہتے تھے یہ اپنوں کے درمیان اجنبی کیوں بن گئے یہ ابتدائی دور کے غربا تھے پھر بہت جلد و دور آ گیا کہ جب کوئی بعد میں آنے والا ابتدائی دور کے غربا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارکباد وصول کر چکے تھے کو دیکھتے تو حیران ہو جاتے ان کی سفری کیفیت اور ان کے گھروں کی حالت کو دیکھ کر جو لوگ حیران ہو جاتے تو انہیں صاف کہہ دیتے وہاں آخرت میں ہمارا ایک گھر ہے ہم اپنے اچھے اور بیش قیمت سامان وہاں بھیج دیتے ہیں جی ہاں یہ جواب ہے قافلے غربا کے ایک معزز شریک ابو ذر گفاری رضی اللہ عنہ کا طبع تابعین میں سے ایک شخص نے حضرت سفیان سوری رحم اللہ سے پوچھا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیڑھ سو یا دو سو سال بات کی ہے صحابہ اور ہماری کیا نسبت ہے فرمایا اگر تم ان کو دیکھتے تو دیوانہ سمجھتے اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو کافر و منافق سمجھتے اور تمہارے سلام کا جواب دینے کے روادار نہ ہوں پھر ان اجم پھر ان ان اجنبیوں کو چشم تصور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دکھایا ہے کہاں گئے وہ لوگ جنہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا تو اسے قبول کر لیتے تھے وہ قرآن کو پڑھتے تھے اور اپنے عقائد کو قرآن کے ساتھ مضبوط کرتے تھے جہاد کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب و تحریک دیتے تھے اللہ کے خوف سے روتے اتنا روتے کہ ان کی آنکھیں تباہ ہو گئی تھیں ان کے شکم روزہ رکھتے تھے لاغر ہو گئے تھے دعائیں کرتے کرتے ان کے ہونٹ سوکھ گئے تھے شب بیدار یوں سے اس پر زردیاں چھا گئی تھیں مسجدوں کا غبار ان کے چہرے پر موجود رہتا تھا یہ لوگ میرے بھائی تھے جو چلے گئے تاریخ تاریخ دعوت و عظیمت از مولانا الحسن علی ابو الحسن علی ندوی رحم اللہ لیکن یہ سب لوگ جو بہترین زمانے کا نمک تھے دنیا میں ایسے رہے جیسے اجنبی یا مسافر تو یہ اپنوں میں بیگانہ نہ رہے یہ اپنے تصورات اپنے خیالات اپنی فکر سوچ عقیدہ نظریہ تمنا شوق ترجیحات عمل ہر لحاظ سے معاشرے میں بیگانہ رہے بن گیا سارے جہاں میں اجنبی تیرے لیے بن گیا سارے جہاں میں اجنبی تیرے لیے اے خدا تیرے لیے میرے خدا تیرے لیے اس لیے ایسے اجنبی ہر دور میں انگاروں پر لٹائے گئے کانٹوں پر چلائے گئے گلیوں میں گھسیٹے گئے دھوپوں میں جلائے گئے جلتی سلاخوں تک سے انہیں داغا گیا کنفک دنیا کا ان کا غریب کے حکم پر چلنے والے ہر دور میں پابند سلاسل رہے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے اجنبیوں کے لیے خیر و سعادت کی خوشخبری صحابہ کرام رضان اللہ اجمعین نے سنی تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کون لوگ ہوں گے دین داروں کے ہاں بھی اجنبی ہوں گے اسی لیے تو ان کا حوصلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہہ کر بڑھا توبا للغربا رائے حق میں قدم رکھنے والے ایک فی دنیا کے حساب سے ہی اٹھا کرتے ہیں وفا کی راہوں پر چلنے والے ابراہیم الزی وفا کیا اپنی دنیا کے لحاظ سے اجنبی نہ تھے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا کے حساب سے اٹھ کھڑے نہ ہوئے تھے آج کا دور بھی الحمدللہ ان اجنبیوں سے خالی نہیں ہے ہم جیسے انہیں دیکھتے ہیں تو دیوانہ سمجھتے ہیں غر رہا اولائی دینہم کا ٹھیک وہی تانا دیتے ہیں آج پوری دھرتی میں کون اس طرح سے رہ رہا ہے کہ بالکل اجنبی بن کر چھپتا پھرتا ہے ایسا اجنبی کے میلوں پر پھیلی بھی مسلمانوں کی سرزمین میں بھی اس کے لیے قدم رکھنے کی گنجائش نہیں زمین اس پر اپنی اسقت کے باوجود تنگ ہو گئی ایسی اجنبی اشاعت کام رہیں نصرت الہی سے کامران رہیں اور ایک ایسے اس مہربان کی طرف سے حمایت و تائید سے سرفراز نہ ہوں گے کہ جس نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں خوشخبری سے نوازا اب آئیے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے دوسرے حصے کی طرف کہ تم دنیا میں ایسے رہو سبیل جیسے کوئی ہو دنیا تو صرف ایک راستہ ہے ایک گزرگاہ ہے راستے میں کون لمبی تان کر سویا رہتا ہے راستہ تو تیز تیز قدموں سے عبور کیا جاتا ہے جیسے ایئرپورٹ پر سے آپ گزرنی کی کرتے ہیں یہ جگمگ کرتا کرتا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس کی زینت و آرائش اس کی چکاچوند روشنیاں آپ کے قدموں کی زنجیر کیوں نہیں بنتی اس لیے کہ آپ کی منزل نہیں ہے اسی لیے تو آپ ڈیڑا ڈال کر ایئرپورٹ پر ہی بیٹھے نہیں رہتے ایئرپورٹ کی زیب و زینت نے آپ کے دل میں اتنی کشش بھی نہ رکھی اتنی جگہ بھی نہیں پائی کہ چلو تھوڑی دیر سے ہی کچھ تو محظوظ ہو لو نہیں یہاں تو آپ جلدی میں ہیں سرعت کے ساتھ لمحہ بھر سے پہلے جگہ چھوڑنے کی کوشش میں ہیں اس لیے کہ آپ کا گھر آ گیا ہے آپ کی منزل ائرپورٹ نہیں ہے راستے کی احمد صرف اتنی اتنی ہے ہی ہے نہ کہ سہولت سے اور بعافیت سے گزر جائے دنیا ہے جیسے ایک پل دنیا ہے جیسے ایک پل اس سے ہے بس گزرنا یا گھر بنانے کا تم ہرگز نقصد کرنا ایک اور ہی جہاں ہے اصلی وطن تمہارا سامان اس جہاں کا یا جم جمع کر لو سارا آپ امریکہ میں رہنے کے بعد اپنے ملک آ رہی ہیں فلائٹ پر تو ساری کمائی نہیں خرچ کریں گی سفر میں بس ناگزیر حد تک سرمایہ لگایا جاتا ہے ایسی حماقت کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کل کہ کل سرمایہ سفر میں اڑایا دا کہ کل سرمایہ سفر میں اڑا دیا اور جب گھر پہنچے تو دیوالیہ اللہ نہ کرے کہ اس دنیا کے سفر کے بعد جب آخرت کے گھر پہنچیں تو ہم میں سے کسی ایک کا حال بھی ایسا ہو پھر مسافر سفر میں سامان بھی ناگزیر حد تک رکھتا ہے زیادہ ہوگا تو لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا رہنا پڑے گا کسٹم والوں سے جان چھڑانا مشکل ہوگا جتنا آپ ہلکے پھلکے ہوں گے اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی منزل کو پالیں گے لہٰذا میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذہن بدل دیا دل بدل دیا زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کے حرص تمہا حسد کینا سب ختم کر دیا ایک نیا انسان جنم دیا جو کہنے لگا شکر ہے میرے پاس سامان کم ہے حسرتیں شکر میں بدل گئیں یہ ہے میرے حضور کی باتوں کا معجزہ صحابہ اور صحابیات کی مثال سن کر تو نفس کا شیطان کہتا ہے ہم کہاں اور صحابیات کا مقام بلند کہاں پھر اکیسویں صدی اور اس کے تقاضے دور جدید کے مطالبات مریم خنسا مریم خنسا مرہومہ کا نام سن لیجئے یہ میری انتہائی پیاری دینی بہن اور دوست تھیں اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں مقام بلند عطا فرمائے آمین ان ان کے کے کے جانے بعد سسر نے ایک مضمون اپنی بہو پر لکھا تھا وہ لکھتے ہیں قوت لا یموت اس کا وظیفہ تھا سامانی دنیا کے بارے میں اس کا نظریہ یہ تھا کہ ابا جان میں اس میں اضافہ کرنا نہیں چاہتی کہ مجھے پل سرات عبور کرنا ہے یہ مریم خنسا اس طرح کیسے بن گئیں بس وہ اس طرح سے وہ اس وجہ سے بنی کہ انہوں نے کن فی دنیا کا ان کے قریب عابر سبیل والی اپنے عقائد و جہاں کی باتوں کو دل سے قبول کیا ہماری طرح صرف درس نہیں دیے انہوں نے حقیقت میں دنیا کو صرف گزرگاہ مان لیا گھر نہیں مانا اسی لیے گزرگاہ میں ان کی توجہ صرف اسی لیے گزرگاہ میں ان کی توجہ صرف کرنے والے کاموں کی طرف لگی رہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی حضور پاک کی ایک ایک بات پر یقین کامل دے آمین تم دنیا میں ایسے رہو جیسے عابر سبیل راستے کا مسافر کہہ کر حضور ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں کسی بھی وقت کچھ کا حکم ہوگا تیاری مکمل رکھو جس فلائٹ کا وقت بھی معلوم نہ ہو کسی بھی وقت اچانک کہہ دیا جائے گا روان روانگی کے لیے تیار رہے اس اعلان سے پہلے پہلے مل لیں سامان باندھ لے کاغذات پاسپورٹ سب تیار رکھے تو گیا عابر سبیل کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طبیعت میں چستی حرکت ہمت ہما وقت عمل ہر وقت کام کر لینے کی عادت بر وقت تیاری کا اہتمام کرنے والا بنایا ہے ایک راہ گیر کی طرح رواں رواں دواں جانب منزل بڑھنا سکھایا ہے جائزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر دنیا میں کیسے رہنا ہے نمبر دو دل نے دنیا کی اس حقیقت کو کتنا قبول کر لیا ہے نمبر تین تاکہ دنیا کی حقیقت ہر وقت یاد رہے اس کے لیے کیا اہتمام کرو گی نمبر چار کیا مجھے اپنا گھر یعنی جنت یاد آتا رہتا ہے نمبر پانچ اپنے پاس گھر جانے کی تیاری میں پہلے سے کچھ زیادہ مستقدی پیدا ہوئی نمبر چھ نگاہوں میں دنیا کل جتنی جھلکتی تھی آج کچھ کم ہوئی نمبر سات جس کام کے لیے بھیجا گیا کیا وہ بھی کر چلے اونٹ باندھ اور توکل کر ان انسن بن مالکن رضی اللہ عنہ یقول ان بن مالک رضی اللہ عنہ یقول رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اتوکل و اتوکلو قال اقلها و توکل سنن ترمزی ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اونٹ کو باندھوں اور توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو باندھو اور توکل کرو لغات یقولو کہتا ہے رجل ایک آدمی عقیلہ میں باندھوں میں باندھوں اس کو وہ اور میں توکل کروں او یا اتلقہا چھوڑ دوں اس کو قال فرمایا باندھے باندھے اس کو وہ اور توکل کر تشریح دو الفاظ پر مشتمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں دو بنیادی تصورات کو درست کیا گیا ہے عملی زندگی میں دو باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک اونٹ باندھنے کا دوسرا توکل کا یہ دو ہدایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دی جب جب ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مسجد کے دروازے پر اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کر گیا آیا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ توکل ہے اس پر آپ نے فرمایا عق و توکل اس کو باندھو اور توکل کرو عقلحا عق سے کیا مراد ہے اونٹ باندھنے سے مراد یہی کہ تمام عالم اسباب کے قوانین کے مطابق ایسی تمام تدبیریں استطاعت کے مطابق کرتے رہو جو عقل فکر اور تجربے کی روشنی میں ناگزیر اور مناسب ہوں اور اللہ کے احکامات کے تحت جائز اور پسندیدہ ہوں یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ توکل کا مان رکھنے والے تدبیر سے بالکل بے پرواہ نہ ہو جائیں ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز جمعہ کے بعد مسجد کے ایک کونے میں سر چھپائے بیٹھے ہیں پوچھا آپ کون لوگ ہیں کہنے لگے المتوکلون علی اللہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے در درہ کو حرکت دی اور ڈانٹتے ہوئے کہا خبردار تم میں سے کوئی طلب رزق سے کنارہ کشی اختیار کرے اور دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے بیٹھے بٹھائے رزق دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوا کرتی اور کیا تمہیں اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اقلہا عقلحہ کا لفظ اسی غلط تصور کو درست کرتا ہے مومن تارک دنیا نہیں ہوتا کہ معاملات دنیا سے اسے کوئی سروکار ہی نہیں وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں بیٹھتا جو لوگ اللہ پر توقل رکھتے ہیں وہ تدبیر سے ہرگز بے پرواہ نہیں ہوتے اور یہ قلحہ کے بعد توکل کے الفاظ اس بات کو ذہن نشین کر رہا ہے کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتی لہٰذا تم بھروسہ اپنی تدبیر پر نہیں اللہ کے فضل پر کرو اصل کار فرما طاقت تمہاری تدبیروں کو حاصل نہیں ہے صغی و عمل کی تاکید تو ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی تاکید ہے کہ محض صغی و جہت لائے کے بھروسہ نہیں ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ اللہ پر توقل سے غافل ہوتے ہیں وہ تدبیر کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور جو لوگ اللہ پر توکل رکھتے ہیں وہ تدبیر سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں تدبیر اور توقل کے مابین ٹھیک ٹھیک جو توازن ہے حدیث اس کو بیان کر رہی ہے پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تدبیر اور توقل کرنے کا اطلاق صرف اس چند روزہ اس چند روزہ زندگی کے معاملات ہی میں نہیں بلکہ اس ابدی اور بلکہ اس ابدی اور لازوال زندگی کے لیے بھی ہے ہم لوگ جو دنیا کی کامیابیوں کے لیے تدبیر کرنے کے بہت ماہر ہیں اور اس مہارت اور اپنی سمجھ بوجھ پر ہمیں بہت فخر بھی ہے آخرت کی کامیابی کی تدبیر سے کیوں غافل ہیں دنیا معاملات میں تو تدابیر اختیار کرنے میں دیوانگی سی کیفیت ہے بچوں کے شاندار سے شاندار اسکول میں داخلہ کرانے سے لے کر اس کے تعلیمی کیریئر بنانے اور اسے شاندار جاب دلانے تک عمر بھر کی تدبیریں اس کے لیے دل و دماغ کی کل توجہات کا مرکوز ہونا کل سرمایہ جھونکنے کا عالم نہ پوچھئے اسباب کی دنیا ہی میں یہ فکریں کس انتہا تک سوار ہوتی ہیں اور اطمینان آخر تک کرتے ہیں کہ ممکنہ ساری تدبیریں اختیار کی جا چکی ہیں اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی ادنا کوتاہی تو نہیں رہ گئی مگر جب معاملہ آخرت کی آپ مگر جب معاملہ آخرت کی ابدی جہان کی کامیابیوں اور بلند سے بلند مقام و مرتبہ مقعد صد اند ملیک مقتدر کو پانے کا ہو تو پھر ہم تدبیر کی مہارت رکھنے والے یہاں صرف توکل قناعت کیوں کرتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے اللہ کریم ہے بہت بخشنے والا ہے دنیاوی مقام و مرتبہ میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش اور تدبیر کرنے والے جہان آخرت میں زمین و آسمان کی اسقتوں والی دائمی اور پاکیزہ قیام گاہوں بلند ترین یام یافتہ پائیدار شاندار مستقبل پانے والوں سے مقابلہ کی تدبیر کرتے ہیں وہ فضا لفلیتنا فصل متنافسون اور یہی وہ چیز ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے شاندار دنیا مستقبل کے لیے جب صرف دعاؤں پر اور کمل الامانی جھوٹی بے بنیاد بے تدبیر تمناؤں اور آرزوں پر نہیں جی سکتے تو آخرت کے معاملے میں ایسا کیوں ہے اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت پر توقل کرنے والوں کو وہ تدابیر بھی تو ممکنہ حد تک اختیار کرنی ہوں گی اور اس میں اپنی جوانیاں اپنے اوقات زندگی کل صلاحیتیں اور کل توانائیاں کل سرمائے زندگی جھونکنا ہوگا جس طرح کہ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے جاہدو فی اللہ حق جہادہی و اتق اللہ حق تقاتی یہاں میری مخاطب وہ بہنیں تو ہرگز نہیں ہیں کہ جن کا نظریہ معاذ اللہ یہ ہو کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست ایک عالم ہے جس میں ہم اس وقت ہیں مگر وہ فانی ہیں کلن کل علیہ فان جبکہ ایک عالم وہ ہے جس میں ہر صورت جانا ہے ان ایا بہم اور وہ غیر فانی ہے خالدین فیحا ابدا اس میں اس ہمیشہ ہمیشہ کے جہان کے لیے تو بدرج اولا اقلیہ و توکل پر ہمیں عمل کرنا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجسم عمل تھے ہم آپ کی زندگی میں یہی تو دیکھتے ہیں جائزہ نمبر ایک کیا میں نے اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے نمبر دو اسباب استعمال کرنے میں جائز و ناجائز کا لحاظ رکھا نمبر تین تدبیر اور توقل کے درمیان توازن سمجھ میں آ گیا ہے نمبر چار کیا وہ تدبیر اور توقل والے معاملے کا اطلاق صرف چار روزہ زندگی کے لیے ہے آخرت کے معاملے میں اس سے پہلو تہی کیسی ہے تمام تر بھلائی سے محروم کون عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ اللہ اللہ عنہ قال رسول صلی علیہ وسلم یقول من یحرم یحرم الرفق الرفق ویحرم الخیر کلہ صحیح مسلم سنن ابی داود ترجمہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم کیا گیا ہے لغات قال کہا سمیع میں نے سنا یقولو فرمایا من جو یحرم محروم کیا گیا ہے اررفی اررفیق نرمی سے یحرم وہ محروم کیا گیا ہے الخیر کلہ بھلائی سے تمام اس کی یعنی تمام بھلائیوں کی تشریح اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاقی وصف کی اہمیت کا احساس دلا رہی ہیں وہ نرمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف کو صرف ایک اخلاقی خوبی کے طور پر متعارف نہیں کروا رہے ہیں بلکہ خیر کل کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کل بھلائیوں کا نام ہے نرمی ایک بنیادی خوبی ہے جو تمام بھلائیوں کا باعث ہے تمام محسن اخلاق کی جڑ ہے تم اگر تمام تر بھلائیوں کے طالب ہو تو پھر نرمی کے تو پھر نرمی کے اس خیر کل کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہو سوال یہ کہ نرمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کل کیوں کہا اس لیے کہ تمام بھلائیوں کا سر چشمہ ہے رحم و کرم افو و درگزر ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھنا ایک دوسرے کی معذرت کو دل سے قبول کر لینا ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت کام آنا یہ سب نرمی کی مرہون منت ہے ہمارے دل میں اور ہمارے مزاج میں نرمی ہوگی تو دوسرے کا عذر سننے کا حوصلہ ہوگا دوسرے کو معاف کرنے پر طبیعت آمدہ ہوگی دیگر نہ دل کی سختی تو کسی کا عذر سن سکتی ہے نہ کہتی ہے یوں ہی بنتی ہے بس جی سب بہانہ ہے کرخت کرخت کرخت کی دل میں عذر سننے کی گنجائش کہاں نرمی ہوگی تو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دل پسیجے گا اور اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے کو جی چاہے گا یہ دل کی نرمی ہے جو آگے بڑھ کر دوسرے کی ضرورت کو خود محسوس کر لیتی ہے اور حاجت روائی کے لیے حاضر خدمت ہو کر وہ سارے اجر اور بھلائیاں سمیٹ لیتی ہیں جس کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ کہہ کر من کان فی حاجتی اخی ہی کان اللہ فی حاجتی ہی جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورے کرنے میں لگا ہو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے پھر جس کی ضرورتوں کا کفیل اللہ خود بن جائے اس کے کیا کہنے پھر کرم کا جذبہ بھی تو نرمی ہی سے پیدا ہوتا ہے دیگر نہ سختی سے جبر جن لیتا ہے آپ نرمی ہی کے باعث اہل زمین پر مہربان ہوتے ہیں تو آسمان والا آپ پر مہربان ہو جاتا ہے تو گویا نرمی نے آپ کی جھولی میں صرف ایک بھلائی نہیں ڈالی ڈھیروں ڈھیر بھلائیوں سے مالا مال کر دیا یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ نے سو فیصد درست پا لیا کہ نرمی خیر کل ہے انسان سازی سیرت سازی کردار سازی کا جو کام آپ کے سپرد ہے اس کے لیے بھی نرمی ناگزیر ہے اللہ تعالیٰ نے نرمی کی عطا کو اپنا کتنا بڑا کرم اور احسان بتایا ہے العال العالمران آیت 159 فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ پر اللہ کا کرم ہوا ہے کہ آپ نرم خو پیدا کیے گئے ہیں اگر کبھی آپ تن تن خو اور سخت گیر ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مبارک یحرم الرفق نرمی سے محروم کیا گیا بھی غور طلب ہیں الفاظ خود کہہ رہی ہیں نرمی عطا تو کی گئی تھی بعد میں محروم کر دیا گیا ایک خوبی پہلے موجود تھی محرومی بعد میں ہوئی کیسے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے صورت الروم آیت آیتھى فطرت اللہ فطرت اللہ فطر الناس علیہ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے نرمی کی خوبی بھی فطرتاً ودیت کی گئی ہے ایک فطری جوہر ہے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ میں تو با بتبا بائی نیچر بہت سخت مزاج ہوں لیکن آپ اپنے دل سے پوچھی کہ سخت مزاج ہونے کے باوجود آپ کو انسان ہی کیوں اچھے لگتے ہیں جو نرم خو ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نرمی کے لیے کشش ہے آپ کی فطرت نرمی سے مانوس ہے آپ کی طبیعت میں جھکاؤ اور میلان تو نرمی ہی کی طرف ہے اسی لیے تو دل نرمی کی طرف کھینچتا ہے نرمی دل کے لیے مانوس نہیں ہے غیر متعارف نہیں ہے دل میں نرمی کے لیے اجنبیت نہیں ہے بس کچھ ہو گیا ہے جو دل نرمی سے محروم کر دیے گیا اسی جوہر گم گمگشتہ کی تلاش کی دعوت ہے جو اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں اور اسی خیر کل سے محرومی کا احساس زیاں ہیں جو آپ ہمیں بیدار کر رہے ہیں لہٰذا ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو اپنے مخصوص شخصی مزاج کی آڑ میں اس حدیث پر غور نہ کرنے اس حدیث پر غور نہ کرے یا جس کے لیے شیطان نے تھپکی دے کر عمل کے باپ کو یہ کہہ کر بند کر دیا ہو کہ تم تو بائی نیچر سخت مزاج ہو اس میں تمہارا کیا قصور ہے تو کیا سارا قصور معذ اللہ اس کا ہے جو خود تو نرم ہے رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے کریم و شفیق ہے جس نے اپنی صفات کا پر تو پوری کائنات میں بکھیرا ہے مگر بس معاذ اللہ تم ہی پر کچھ ایسا ظلم کیا ہے کہ اپنی رحمت و شفقت نرمی و ملاطفت کی بوند تم پر نہیں پڑنے دی سب سے پہلے تم ہی سب سے پہلے تو ہم خود کو شیطان ابلیس کی جال سے نکالیں کہ وہ خود تو مایوس ہے ہی ہمیں بھی اپنے رب سے بدگمان کرنے میں ماہر ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مزاجن تیز و تند پر وہیں الہی کی پھوار پڑتی ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان کے سائے رحمت میں تربیت کا فیض حاصل کرتے ہیں تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمر جو بات بعد میں اور تلوار پہلے سونتے سونتے نظر آتے ہیں کیسی نرمی و عاجزی سے اس بڑیا کو جواب دیتے ہیں جو بھری محفل میں ان کو اس بات پر ٹوکتی ہے کہ عمر تم کون ہوتے ہو مہر کی رقم مقرر کرنے والے جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ڈھیروں ڈھیر قنطار کا تذکرہ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سختی اور درست خوئی نرمی میں تبدیل ہو سکتی ہے انبیاء کی تعلیمات اسی لیے تو ہیں بزرگان دین کی نصیحتیں اسی غرض کے لیے ہیں تزکیہ نفس کا پورا باب یہی کام کرتا ہے تعلیم و تربیت کا مقصود یہی ہے اب آئیے اس بات کی طرف کہ انسان نرمی کے وصف سے کیوں محروم کر دیا جاتا ہے اور یوں نتیجتاً تمام تر بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے کہاں تو انسان کی طبیعت کے ایک ٹکے کا نقصان برداشت کہاں تو انسان کی طبیعت کے ایک ٹکے کا نقصان برداشت نہیں کرتا اور کہاں اس صبر کی ساری بھلائیوں سے محروم رہنا گوارا میں سچ کہتی ہوں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر کبھی غور کیا ہی نہیں دل پر ان الفاظ کا بوجھ رکھا ہی نہیں اگر ایسا ہوتا تو ہم تڑپ گئے ہوتے ایسا کیوں ہوا اور اب اس نقصان کا مداوع کیسے کریں نرمی سے محرومی کا ایک بنیادی سبب انسان کا کبر ہے انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں ہم تو اللہ اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھنے لگتے ہیں اور جب اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھتے ہیں تو پھر دوسرے کو اپنے مقابل میں کمتر بھی سمجھتے ہیں ہمیں کس بات پر ہمیں کس بات پر مان رہے ہیں ہم کس چیز پر پھولے نہیں سما رہے ہیں تو ایسے میں ہمارے مہربان رب نے ہماری طبیعت میں کہہ کر کیسی آجزی و انکساری پیدا کی ہے من الل انسانی اللل انسانی مذکورہ صورت الدہر آیت نمبر ایک کیا انسان پر اسلام اتنا ہی زمانے میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل شع وہ کوئی قابل ذکر شئے نہیں تھا اور یہ عجز و انکساری ہی تو ہے جو طبیعت میں نرمی و خاکساری پیدا کرتی ہے مان اور بڑائی کا احساس تو کرخطگی کرخطگی و درست خوئی ہی پیدا کرتا ہے پھر یہاں آ کر ہمارے اندر کا شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے اس وقت تو تم واقعی کوئی قابل ذکر نہ تھے مگر اب یہ علم تجربہ قابلیت ڈگریاں شہرت مقام و مرتبہ خود تمہاری بڑائی منوا رہا ہے تو ایسے میں بھی وہ مربی اعظم ہمیں پھر سنبھال لیتا ہے کیسے ولو و لتمسنا و لتم ثنا قلعہ فستف قسرات ف اناسرون 66 سکسٹی سکس اگر ہم چاہیں تو پل بھر میں ان کی آنکھیں مون دیں پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا ول وشا نمسخ نام علا مقاندیوں ولا یریون سورہ یاسین 67 اور اگر ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ اسی طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں اور جب اپنی بڑائی کے زام میں مبتلا انسان یہ دیکھتا ہے کہ زندگی عافیت و سہولت سے گزر رہی ہے ایسا کوئی حادثہ بھی اس کے کرم سے نہیں ہو رہا ہے تو بہر طور پھر لمبی عمر تک پہنچتا ہے اور یوں جھنجوڑا جاتا ہے او من عمرہو ننکسہو فی الخلق افلا یا قنون سر یاسین سکسٹی ایٹ اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں کیا یہ حالات دیکھ کر بھی انہیں عقل نہیں آتی دل سخت اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان بنیادی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے یا سمجھ کر بھلا دیتے ہیں دیگر نہ ان حقیقتوں کا ہما وقتی شعور طبیعت میں نرمی و گدازی ہی پیدا کرتا ہے اور کس بل پر اکڑے کس بات کا مان کرے آئیے ہم اپنے رب کی ان پیاری باتوں کو اپنے دل پر چپکا لیں حکم بھی تو یہی ہے پس تمسک باللزی لذیح اہی علیق صورت الزخرف 43 پس مضبوطی سے تھام لیجئے جو آپ کی جانب وہی کیا گیا پھر نرمی سے محروم کیے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا نقش اس طرح سے جم کر گہرا ہوا ہی نہیں کہ کائنات کی بزرگ و برتر ہستی کا پاس و لحاظ اس درجے ہو کہ ہم اس کے عیال سے سختی و درستگی کے معاملے کی جرت نہ کر سکیں ہر بڑے کا لحاظ تو فطرتاً طبیعت میں ہوتا ہے ماں کی موجودگی میں اس کے بچے پر خواہ ہم کتنے ہی غصے سے برہم کیوں نہ ہوں ڈانٹ پھٹکار کرنے سے خود کو روکتے ہیں پھر کیا وجہ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ سب انسان جو میرے گھر میں رہتے ہیں یہ میری ساس یہ میری بہو یہ دیورانی اور جٹھانی یہ بھابھی اور نند یہ میرے ننیال و ددیال اور سسرال کے سب رشتہ دار کیا میرے اللہ کے عیال نہیں اور کیا جس وقت میں ان کے ساتھ سخت و کرختگی کا معاملہ کیا میں ان کے ساتھ سختی و کرختگی کا معاملہ کر ہی رہی ہوں تو کیا اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتا وہ معقم کم اے تم وہ تمہارے ساتھ ہی تو ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو اور بغافل عما تعملون سورة البقرہ 71 اور جو تمہارا رویہ ہے اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہوتا مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیرت الا احسواہا اور ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں رہ گئی جس کا اس نے شمار کر کے اندراج نہ کیا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دم موجودگی کا احساس نہ ہونا اور لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف محسوس نہ کرنا ہماری طبیعت کو نرمی سے محروم کر دیتا ہے پھر اس نرمی سے محروم ہم اس وقت کر دیے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں وہ جس نے خون کے پیسوں کو قبائیں دیں زخم کھا کر پھول برسائے گالیاں کھا سن کر دعائیں دیں ان کا تو تصور ہی ایسا ہے جو طبیعت کی سختی کو نرمی میں تبدیل کرنے میں کتنا معاون و مددگار بنتا ہے والدین کی نسبت سے رشتے کتنے لحاظ والے ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں پر کتنا ہی غیظ و غضب کیوں نہ ہو جب خیال آتا ہے کہ میرے والدین کے بچے غصہ کمزور پڑ جاتا ہے دل میں نرمی ابھرتی ہے پھر یہ سب میرے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لگتے ہیں یہ ان کی امت ہیں مجھے لحاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیسے سختی و درستگی کا رویہ رکھوں پھر نرمی سے ہم اس صورت میں بھی محروم ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے خود اپنی نسبت کا حقیقی ادراک و شعور تازہ نہیں رکھتے میری نسبت مالکہ کائنات سے جی ہاں میں اس کی ہوں آپ بھی اسی کی ہیں ہم سب اس کے ہیں وہ ہمارا ہے ان للہ اللہ ربنا وہ تو خود پردے کے پیچھے ہے آپ اس کی پہچان ہیں آپ اس کا تعارف ہیں لوگ آپ ہی کو دیکھ کر آپ کے رب کو پہچانیں گے سوال یہ ہے کہ یہ ہم کیسا تعارف اللہ تعالیٰ کا پیش کر رہے ہیں یہ بات قریب قریب وہی ہے جیسے یوں کہہ دے کہ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ تم فلاں کی بیٹی ہو تمہاری ماں اتنی سلیقہ شعار اور اتنی ذمہ دار تھی بس ہم اس سے بڑھ کر شمساری محسوس کریں اس وقت جب کوئی ہمارے تلخ اور قہر آمیز رویے کو دیکھ کر یوں کہہ دے کہ تم اللہ والی ہو تم اللہ کے ہو کیا اللہ والے ایسے ہوتے ہیں سختی و درستگی ایسی کہ دوسروں کا جینا دو بھر کر دیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت سے رویہ ہم اس لیے بھی درست کرتے ہیں کہ میری ماں کا طریقہ ایسا نہیں تھا میرے خاندان کی غلط نمائندگی ہے تو پھر کیا ہم اپنے بہت سے معاملات میں تندی و تیزی غیظ و غضب سے اس لیے نہیں بچ سکتے کہ میرے رب کا طریقہ یہ تو نہیں ہے قطب علی نفس الرحمہ صورت العنام بارہ اس نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کیا ہے تو پھر قطب تو اعلیٰ نفسی یعنی میں اپنے نفس پر کس چیز کو واجب کروں پھر جہاں تک حضور سے اپنی نسبت کا معاملہ ہے ہمیں فخر تو بہت ہے پر دل کی آنکھوں سے اس خیر مجسم کو بھی تو دیکھوں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نرم خو دکھائی دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مجھے دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں گاڑ دینا طبیعت میں نرمی و گداس پیدا کرتا ہے اور طبیعت نرم اور طبیعت نرمی سے محروم اس وقت کر دی جاتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے نظریں ہٹا دیتے ہیں جو نرمی کے خیر کل سے محروم ہونا برداشت نہیں کر سکتا وہ اللہ کے کلام کی صحبت میں صبح و شام خود کو بار بار لے جائے اور حضور کی زیارت کے لیے روز روز آپ کی سیرت پاک کے سائے میں جا کر بیٹھے اور حضور کی باتیں دن رات ایسے ہی کرتا رہے جیسے محبوب کی باتیں ہر وقت زبان پر جاری رہتی ہیں ہمیں کیوں بھول جائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں پہنچا دی ہے کہ نرمی جس میں داخل ہوتی ہے اسے زینت عطا کرتی ہے اور جس سے بھی نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار بناتی ہے مسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا اور نہ نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے مسلم آئیے ہم اس فرمان مبارک کو بھی یاد رکھیں جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا کیا میں لوگوں کو نہ بتا دوں کہ وہ کون ہے جو دوزخ پر حرام ہے اور دوزخ اس پر حرام ہر اس شخص پر جو لوگوں سے قریب رہتا ہے نرم مزاج اور خلیق ہے حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نرمی کے وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آخرت پر یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے حقیقت یہ ہے کہ دوزک کے ہولناک عذاب سے بچنے کی خاطر دنیا میں سختی و درستگی سے بچنے کا یہ سودا مہنگا نہیں ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے فمن عن النار و ادخل الجنت فقد فواز صورت العالمران 185 حقیقت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کرے آمین جائزہ نمبر ایک نرمی خیر کل جان کر اس کی بنیادی اہمیت کا احساس ہوا نمبر دو اپنے آپ کو اس بنیادی وصف سے آراستہ کرنے کے لیے آپ کی کیا کیا کوششیں رہیں نمبر تین کیا واقعی آپ کو خوبیوں کی اصل جڑ نظر آ گئی ہے روز قیامت پردہ پوشی کس کی ان سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ستر مسلم یوم القیامہ مسلم ابو داود ترمزی ترجمہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ اس کی روز قیامت پردہ پوشی کرے گا لغات ان سے ابھی ہی اس کے باپ من جو جس نے ان ایک کے ستر چھپایا پردہ پوشی کی مسلمن کسی مسلمان کی سطر اللہ اللہ نے اس کی سطر پوشی کی یوم دن القیامہ قیامت تشریح اس حدیث پاک میں جس خوبی کا تذکرہ ہوا ہے اس کا شمار فضائل اخلاق میں ہوتا ہے عمدہ اخلاق خوبصورت گھرے ایمان کی درخت پر اگتا ہے ایک درخت طیب ہے اور دوسرا درخت خبیص ہے کلمہ طیبہ یعنی اللہ ہی کو اپنا آقا مان کر سر اطاعت خم کر دینے کی مثال شجر طیب سے دی گئی ہے کہ جس پر حسن عمل اور حسن اخلاق کے پھل پھول کھلتے ہیں جبکہ کلمہ خبیصہ اللہ کو آقا نہ مان کر ماسوا کی غلامی تو شجر خبیصہ کی مانین بدعملی اور بد اخلاقی کے کانٹوں سے ہی دنیا کو بھر دیتی ہے کیا خوب ہمارے رب نے فرمایا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا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 جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے لیے کوئی استحکام نہیں اللہ پر ایمان کامل ایک مضبوط جڑ ہے جس کے شجر پر اخلاق کریمانہ کا پھل لگتا ہے اخلاق حسنہ کے پھل کو اگانا چاہتے ہو تو دل کی اطح گہرائیوں میں کلمہ طیبہ کی قبولیت ڈالو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر اطاعت خم کر دو مومن پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے اور پھر یہ خیال بھی دل سے نکال دو کہ اخلاق سنوارے نہیں جا سکتے محنت سے توجہ سے خود سے لڑنے سے ریاضت سے اخلاق میں تغیر آتا ہے مایوسی کسی کے لیے بھی نہیں ہے حکم ہے اخلاقکم تم اپنے اخلاق سنوارو انصاف سے سوچئے کہ اس عذر میں کتنی جان ہے کہ ہم کیا کریں مزاج ہی رب نے ایسا بنایا ہے بچپن سے ایسی ہی باتیں کرتے آئے ہیں یہ برائی تو اب ہمارا معمول بن چکی ہے اب کیسے بچ سکتے ہیں اس طرح تو تسکی نفس کا پورا باب ہی بند ہو گیا تمام ارشادات و تعلیمات انبیاء علیہ السلام کا پھر کیا حاصل آدمی تو درکنار یہ بات تو ہم جانوروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کو اس کا انداز کتنا جارحانہ ہے بوٹی نوچ لیتا ہے لیکن باز جیسے جانور کو بھی اگر سدھایا جائے تو پھر شکاری کیسے اپنی انگلی پر بٹھائے رکھتا ہے باز کی وحشت و درندگی کیسے انس کے ساتھ تبدیل میں ہو گئی وہ کیسے تعلیم سے مہذب ہو جاتا ہے خونخار درندے سدھائے جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سنوارے جا سکتے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں آئیے اب حدیث کے الفاظ پر غور کرتے ہیں جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی الفا خود کہہ رہے ہیں الفاظ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مسلمان بہن بھائیوں میں کچھ علوب ہوتے ہیں مسلمان فرشتے تو نہیں ہیں انسان سے ہی بشری کمزوریوں کا صدور ہوتا ہے انسان نقائص سے خالی تو نہیں ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ پوشی کا مطالبہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے من سطر مسلمن کے الفاظ بین السطور یہ پیغام ہمارے لیے رکھتے ہیں کہ مسلمان بہن بھائی کو انسان سمجھو فرشتہ نہ سمجھو کہ اس کی غلطی سامنے آنے پر اس کی خرابی کمزوری اور نقص پر شور مچا دو مسلمان ہے مگر نقص و عیب سے بالکل پاک تو نہیں ہو گیا وہ شخص غلطی پر ہے جو اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو آئیڈیل بنائیں من سطر مسلمن کے الفاظ اپنے اندر آئیڈیل سے بچنے کا پیغام رکھتے ہیں میرے آقا کے بول کتنی خوبصورتی سے طبیعت میں فراخی پیدا کرتے ہیں نظر میں اسقت پیدا کرتے ہیں نظر میں اسقط ہوگی تو دل میں کشادگی پیدا ہوگی مسلمانوں میں سب سے زیادہ متقی اور نیک کون تھے آپ کہیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین لیکن ایسا تو نہیں ہے تاکہ اس گرہ عظیم میں بھی کبھی بھی بشریت کے تقاضوں سے جزوی کمزوریوں کا سرے سے ظہوری نہ ہوا ہو لیکن انہیں کسی بھائی کے قصور نشر کرنے کا چسکا نہ تھا یہاں تک کہ بعض لوگوں کو چوری زنا قذف کی سزائیں بھی ہوئیں زبانیں ادھر سے ادھر برائیاں پھیلانے میں مشغول نہیں ہوئیں قصور کی بنا پر صفت ایمان ان سے سلب نہ ہوئی آج بھی ویسا حوصلہ اسعت نظر قلب میں کشادگی کا سامان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ الفاظ مبارک کر رہے ہیں یہ حدیث ہمارے حوصلوں کو بڑھاتی ہے تمہارے درمیان بھی جو تمہارے مسلمان بھائی بہن رہتے ہیں ان سے خطا اور لغزش سرزت ہو سکتی ہے تم پر جہاں ان کے لیے امر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا فریضہ عائد ہوتا ہے اور تم پر جہاں مومن مومن کا آئینہ ہے جیسے پاکیزہ رشتے کو نبھانے کی ذمہ داری ہے وہاں یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان کی پردہ پوشی کرو تم نے جس رب سے وفا اور دوستی کا اعلان عام کیا ہوا ہے نظر اٹھا کر تو اسے دیکھو وہ ساتر العیوب ہے تو پھر تم ناشر العیوب کیوں بنو اس کے ستار العیوب ہونے کی شان تو یہ ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں میں بدبو نہیں رکھی فرد فرد سوچے کہ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو کوئی شخص بھی میرے قریب بیٹھنا گوارہ نہ کرتا وہ کیسا پردہ پوش ہے سبحان اللہ میں بھی اس کی بندی ہوں میں کیوں نہ پردہ پوش بنوں سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا سورة صورت 138 اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کوئی رنگ نہیں ہو کوئی رنگ ہو سکتا ہے اللہ کا رنگ اگر اللہ والی پر نظر نہ آئے تو پھر اسے کس پر تلاش کریں یہ جو آج کل گھر نہیں بن رہے یہ لڑائی جھگڑا یہ فساد یہ سب کیا ہے دو دن شادی کو ہوئے نہیں ایک دن کی بھی برداشت نہیں ایک بات بھی چھپانے کا حوصلہ نہیں شوہر اور اس کے گھر والوں کو برائیوں کا نشر ہے برائیوں کا نشر عام شروع ہو جاتا ہے دلہن اور اس کے گھر والوں کے سارے عیوب اٹھتے بیٹھتے بیان ہونے لگتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکنے کے لیے کتنی سخت بات کہی مگر دکھ یہ ہے کہ سینوں میں وہ دل نہیں جن میں آقا کی محبت جاگزی ہو محبوب کی طرف سے سخت بات سننے کی تاب نہیں کجا اے کہ رحمت العالمین محبوب کی طرف سے اتنی بڑی وعید اور دھمکی جو دوسروں کے عیوب کے در پہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے در پہ ہو جاتا ہے اور جس کے در پر اللہ ہو جائے اسے تو و خوار کر کے رہتا ہے من سطر و میں یہ بات بھی شامل ہے کہ زبان سے تو عیوب بیان نہ کیا جائے مگر بڑی ہوشیاری سے چہرے سے تاثر دے دیا اشارہ کنایا سے سب کچھ کہہ گئے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ گئے کہہ بھی گئے عیاری اور چالاکی ایسی ہے جو اللہ علیم و خبیر لطیف و رقیب نعلم نعلوماتوسو بھی نفسی سے پوشیدہ رہ سکتی ہے پھر آئیے غور کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی ہم زیادہ تر پردہ پوشی نہیں کرتے یعنی جن کے عیب ہر وقت زبان پر آتے رہتے ہیں کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کے ساتھ ہم دن رات رہتے ہیں جو اقرب ہیں اور ہمارے حسن عمل کے سب سے زیادہ حقدار ہیں ہمارے اپنے قریبی عزیز و اقارب ہم زیادہ تر انہی کے عیبوں کی تشہیر کرتے ہیں آخر کیوں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم ان سے جلے بھنے رہتے ہیں ہماری دانست میں یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں ظلم کا مداوع ظلم کا مداوع نشر العیوب کیسے ہو سکتا ہے میں پھر کہوں گی ہر زخم کا مرحم میرے محبوب کی سنت ہر زخم کا مرحم میرے محبوب کی سنت ہر دکھ کا مداوع میرے آقا کا قرینہ المومن و المومن مثل آئینہ بنے میرے محبوب کی سنت تو یہی ہے الدین نصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے خیر خواہانہ نصیحت یہ میرے آقا کا کرینہ عیبوں کا نشر عام تو دوسروں کو اور بھی عائب دار بنائے گا اس سے تو آپ کا مسئلہ پیچیدہ تر ہو جائے گا یا پھر ہم ان کے عیوب ہم ان کے عیوب نشر کرنے کی پوری جرات رکھتے ہیں جنہیں ہم کسی بھی پہلو سے اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں علم کے لحاظ سے اسٹیٹس کی بنیاد پر و مرتبہ مقام کے اعتبار سے سلیقہ ہنرمندی کے حساب سے حالانکہ یہاں بھی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ یہ کہہ کر پکڑتے ہیں تیرے شر پر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو اپنے بھائی کو حقیر سمجھے یا پھر ان کے قیوب ہم بے دھڑک بیان کر دیتے ہیں جن کو معاشرہ ہم سے زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے جبکہ اپنے تئیں ہم اپنے آپ کو اس بات کا زیادہ مستحق سمجھتے ہیں کہ وہ مقام بلند ہمیں ملے لہٰذا جب کبھی ہمارے سامنے کسی اور کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ایسے میں ضرور کوئی ایسا حرف تنقیر زبان سے نکالتے ہیں جو دوسرے کی عزت میں کچھ کمی کر دے اس وقت اس اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نفس کے کبر نے حسد کی شکل میں جو گندے انڈے اب دے دیے ہیں وہ اس سے مخفی رہ سکتے ہیں جو اقرب لہ من حبل الورید اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور جس کے ذاتی علم کا یہ حال کہ نعلم بھی نفسی ہم اس کے دل میں ابھرنے والے تک کو جانتے ہیں یا پھر ان میں سے الحمدللہ کوئی وجہ نہیں بس یہ جو اٹھتے بیٹھتے کبھی اس کی کبھی اس کی بات کی تو محض دل لگی کو صرف مذاق کے لیے صرف زبان کا چسکا شوق فضول ہر وقت گپ شپ چاہیے مقصد بلند ہو تو نگاہ بلند ہو قلب و نگاہ بلند ہو تو بعد بھی بلند ہو کیا ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں پہنچی من حسن الاسلام المرقی مالا یقینی ابو داود انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لائنی کو چھوڑ دے لیکن یہاں بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام خوبصورت چاہیے ہی کب گھر بھی حسین ہو صوفہ بھی حسین ہو پردے بھی حسین ہو لباس بھی حسین ہو جوتا بھی حسین ہو اسلام کے حسین ہونے کی فکر اور شور آخر کس کو ہے ابھی ہم نے خود کو محسوس کروایا تھا کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن کی ہم سے پردہ پوشی نہیں ہوتی یہ اس وجہ سے ضروری تھا کہ ہم آئندہ بالخصوص ان رشتوں میں جو اقرب ہیں اور زیادہ محتاط رہیں پھسلنے کی جگہ خطرے کی جگہ نشان زدہ ہو تو بچنے کا اہتمام آسانی سے ہو جاتا ہے حدیث کے اگلے الفاظ اللہ روز قیامت اس کی سطر پوشی کرے گا ہم سے کیا کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ ٹکڑا ہمیں بتا رہا ہے کہ سطر پوشی کون کر سکتا ہے کس کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے سطر پوشی پر اللہ تعالیٰ سے آپ کو انعام میں کیا ملنے والا ہے سطر پوشی کا انعام کس دن ملنے والا ہے اب سوال یہ کہ سطر پوشی کون کر سکتا ہے اس کا جواب حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ جسے یوم القیامہ پر اعتبار ہو جو روز قیامت پر یقین کامل رکھتا ہو جو روز قیامت کے اس منظر پر یقین رکھتا ہو وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہیں ہوگی ہاں وہ جسے روز قیامت کی اس حقیقت پر یقین ہوگا کہ ہر شخص کے معاملات بھی جو ایک راز بن کر رہ گئے ہیں یا وہ جو اپنی ظاہری صورت میں تو دنیا کے سامنے آئے ہوں گے مگر ان کے پیچھے جو نیتیں اور اغراض و خواہشات کام کر رہی تھیں اور ان کا حال لوگوں سے چھپا رہ گیا وہ بھی سامنے آ جائیں گے یوم تبل السرائر فما من قوت ولا ناصر التارک ایٹ نائن جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا پردہ پوشی وہی کر سکتا ہے جسے دل سے اعتراف ہو کہ اس کے بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے جن پر اگر اللہ یوم القیامہ پردہ نہ ڈالے اور نشر کر دیں تو بہت سارے گھپلے معاملات میں بالخصوص بہت سی ہیرا پھیریاں بہت سی ڈنڈیاں بد اخلاقیاں میرے اپنے دفتر عمل میں بھی ہیں دوسروں کے حق تلفیوں کی فہرست میری اپنی بھی بہت طویل ہے اب میں اپنے لیے کیا چاہوں گی اللہ پردہ پوشی فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم اوروں کی پردہ پوشی کرو اور یوم القیامہ کا انعام پردہ پوشی کی صورت میں وصول کرو مگر آج یہ سودا ہم پر کیوں بھاری ہو گیا روز قیامت ستر پوشی سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا ہم میں سے کون وہ رسوائی گوارا کرے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے عمر بھر کی گفتگو کا ٹیپ آن کر دیا میری ویڈیو دکھا دی میری زندگی بھر کی سی ڈی چلا دی کس کے سامنے حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین کی تک کے سامنے جب سب اگلے پچھلے جمع ہوں گے قل ان الاولین والآخرین آخرین لمجمعون الى میقات یوم معلوم سورة الواقعہ ففٹی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر ہو چکا ہے یوم یجمعکم غم الجمیع یوم یجمعکم غم یوم اس روز جب وہ تم سب کو ایک جمع ہونے والے دن جمع کرے گا پھر اس روز میں کہاں جاؤں گی جب میری ان ساری گفتگوں کا ریکارڈ جو میں نے اپنے گھروں میں اپنے شوہر اور بچوں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور اپنی دوستوں کے ساتھ کی اللہ تعالیٰ یہ سب انبیاء کرام صدقین شہداء و صالحین امت کے سامنے چلا دے گا تو مجھے روز قیامت اپنی پردہ پوشی کے لیے آج مسلمان بہن بھائیوں کی پردہ پوشی کرنی ہے جو واقعی چاہتا ہے کہ اس روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے تمام عیوب کو ڈھانپ دے تو زندگی اس طرز پر گزار کر اللہ کے حضور پہنچے کہ وہ تاحیات دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتا رہا ہو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کا کوئی عیب دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اس شخص کی مانند ہے جس نے کسی زندہ درگور کی بھی لڑکی کو زندہ کر دیا اب یہ بات سمجھنا ہمارے لیے کچھ بھی دشوار نہیں کہ کل میں طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اعتبار یقین اعتمادی کے شجر طیبہ پر حسن عمل کیے پھول لگتے ہیں پوشی کے حوالے سے ایک اور پہلو بھی بہت اہمیت کا حامل ہے یوں تو ہر مسلمان کی پوشی کا حکم دیا گیا ہے مگر خاص طور پر دین کی خدمت کرنے والے کے عیب بیان کرنے سے دین پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے دین کی خدمت کرنے والوں کی مؤثر تعلیمات سے اگر کسی نے اس وجہ سے ہاتھ کھینچ لیا کہ آپ نے اس کے روبرو اس کے عیوب کو ایسا بیان کیا کہ اس کا دل اس کی طرف سے میلا ہو گیا تو کیا آپ نے خدمت دین کی ان کمزوریوں کو اچھال کر ان کی ذات سے اسلام کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ اس فائدے سے محروم کرنے کا عند اللہ باعث بنے محترم مولانا سید ابو العلا مودودی رحم اللہ کی بلند حوصل حوصلگی کی بلندی تو آج کے دور ہی کی مثال ہے ان کے روبرو جب کسی عالم دین کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ مائک پر اتنا کچھ آپ کے خلاف کہتے ہیں اور آپ ہی ہیں کہ ہنسی سے ٹال دیتے ہیں اور جواب میں کچھ بھی نہیں کہتے تو مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں اللہ کے فضل سے اتنی زیادہ ہیں کہ انشاءاللہ اللہ یہ کمزوریاں ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گی اور میری خطائیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اس بات کے عوض وہ انہیں دھو ڈالے البتہ اس سے مستثنا وہ صورت ہے جس میں کسی کا بنیادی عقیدہ بنیادی تصورات دین ہی ناقص ہیں وہ بدعات اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہیں دین میں تحریفات کر رہے ہیں حق و باطل کو گڈمٹ کر رہے ہیں شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں تو ایسے فسق و فجور پھیلانے والوں کے خلاف تو علی اعلان آواز بلند کرنا ضروری ہے اور ان کی برائیوں پر تنقید کی جائے گی تاکہ خلق خدا کو گمراہ ہونے سے بچایا جا سکے جائزہ نمبر ایک اپنے اللہ سے یہ سودا کس نے چکا آیا ہے کہ میں جیتے جی سب کی سطر پوشی کروں گی آپ روز قیامت میری سطر پوشی کیجیے گا نمبر دو سودا چکا لینے کے بعد اس حدیث پر عمل کیا آسان نہیں ہو گیا خاموشی باعث نجات ان عبداللہ بن امر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمت نجا جامع ترمزی دارمی احمد ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی لغات من جو سمت خاموش رہا نجا اس نے نجات پائی تشریح فقط تین الفاظ پر مشتمل یہ حدیث احادیث کے باب حفظ اللسان کی ہے ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اسے دکھ پریشانی غم حزن رنج اور ملال سے نجات ملے وہ پرسکون مطمئن اور خوش و خرم رہے انسان اسی چاہت میں ہلکان ہو رہا ہے انسان اسی چاہت میں ہلکان ہو رہا ہے اس کی ساری محنتیں کوششیں اسی لیے تو ہیں کہ وہ دکھ اور اذیت سے بچ سکے اور اطمینان اور خوشیوں سے ہمکنار ہو لیکن دن رات کے انتخک تک و دو کے بعد بھی سب دکھی ہیں سب رنج و ملال سے بھرے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے حضور کی بات پر توجہ دی ہوتی اور اسے لائق عمل سمجھا ہوتا تو ہم نے واقعی غم جانا سے نجات پائی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری نجات کا انحصار خاموش رہنے میں ہے انسان کی سب انسان کا سب سے بڑا نافرمان عضو اس کی زبان ہی ہے کیونکہ اسے کھلا چھوڑ دینے سے اسے کون سی تھکاوٹ ہو رہی ہے اسے حرکت دینے میں آخر کیا مشقت ہے انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا شیطانی آلہ زبان ہی کو کہا گیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحتیں کرتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ زبان کو روکے رکھو معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان باتوں پر پکڑے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل یکل وجوہ فناری او حسائد السنت حسائد الصنت ترمزی کیا لوگ جہنم میں اپنے منہ کی کھیتیوں کے علاوہ اپنے منہ کے بل یا ناک کے بل کسی اور باعث بھی ڈالے جائیں گے یعنی جہنم میں گرائے جانے کا ایک بڑا سبب انسان کی گفتگویں بھی ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ سخفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کون سی چیز میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ ترمزی پھر یہی مفہوم ہے اس حدیث کا جسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کوئی بات کہتا ہے اور اسے اتنا معاملی سمجھتا ہے کہ اسے کہنے میں اسے کوئی حرج نظر نہیں آتا مگر در حقیقت وہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے جس کے بدلے وہ ستر برس کی راہ تک آگ میں گرتا جائے گا ترمزی زبان کے اسی فتنے سے بچنے کی زبردست تحریک دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی حفاظت کرنے کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صحیح بخاری اب اگر ہمیں واقعی جنت چاہیے اور ضمانت دینے والی ہستی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کہ وہ ہمیں جنت دلوا دیں گے تو کیسے ممکن ہو کہ ہم زبان کی حفاظت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دے پائیں وہ جو افضل البشر باد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنت کے آٹھوں دروازوں سے جن کے استقبال کی خوشری جن کے استقبال کی خوشخبری دنیا میں دی جا چکی تھی ان کے خوف کا یہ عالم کہ ہر روز صبح کے وقت اپنی زبان کو پکڑتے اور کھینچتے اور کہتے کہ میرے معاملے میں خدا سے ڈر کر رہنا ہم میں سے کون ہے جو اہتمام کرتا ہو کہ اپنی زبان کو کھینچ کر وہ بھی سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح روکے رکھے ایسا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن تو نہیں من سمت نجا کے الفاظ کا ہم سے آخری مطالبہ تو نہیں ہے نا اب ہمیں گونگے بن کر رہنا ہے زبان سے کچھ بات کرنی نہیں بولنا تو ہے حدیث تو اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ کیا کچھ نہیں بولنا کہاں کہاں خاموش رہنا ہے جھوٹ بولنے سے خاموش رہا محض ہنسی مذاق کی خاطر محض دل لگی کے طور پر یا مبالغ آمیز گفتگو سے خاموش رہا غیبت کرنے سے خاموش رہا چگلی کھانے سے خاموش رہا دل آزاری سے خاموش رہا اپنی بڑائی بیان کرنے سے خاموش رہا وقار دلانے سے خاموش رہا گستاخانہ گفتگو کرنے سے خاموش رہا بدتمیزی سے بات نہیں کی شکوہ شکایت سے زبان کو روکے رکھا ورنہ بعد میں تو دفاتر کھل جاتے ہیں واویلا مچانے سے خاموش رہا انکر الاسواتی لسوت الحمیر صورت اللقمان نائنٹین یقیناً آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی ہے لوگ مجبور کرتے ہیں کہ کچھ تو بولو آپ اپنے کارنامے گنواؤ تم نے اب تک کچھ کیا ہی نہیں ایسی ہے تمہاری تربیت اب آپ کے اندر کا شیطان آپ کو بولنے پر آمدہ کرتا ہے ایسے میں جو خاموش رہا اس نے نجات پائی جو ہم ہر آنے جانے والے اور ملنے جلنے والے پر دن رات تبصرہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں ہر کسی کے گھر پر اس کی طرز زندگی پر اس کے لباس کی تراش خراش پر آرائش و زیبائش پر ما شوق کے فضول کے لیے تبصرہ ہو رہا ہے تو جو ایسے موقع پر خاموش رہا اس نے نجات پائی جو بولا اس نے آپ کو خود فتنے میں ڈالا اور جہنم کے قریب کر دیا من سمت نجا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دور دراز کا بحثوں سے بچیں مناظرے اور مباحثے والی کیفیت نہ پیدا ہونے دیں کثرت سوال اور کٹ حجتی سے بچیں بال کی کھال نہ اتاریں بے مقصد لاگنی اور فضول بات نہ کریں کہ آپ کی قیمتی زندگی جو صرف ایک بار ملی ہے اس کا قیمتی وقت ضائع ہو فالتو باتوں سے جو بچا وہ نجات پا گیا زیادہ باتوں میں غلطیوں کا بھی تو زیادہ امکان ہے سوال یہ ہے کہ جن باتوں کے کرنے سے روکا گیا ہے زبان پر اس کے لیے تالا کیسا لگے سب سے پہلے تو قرآن پاک کی آئے زبردست بریک ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد سورة القاف 18 کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ جسے لکھنے کے لیے حاضر باش نگرہ موجود نہ ہو ان فرشتوں پر یقین کامل جو دائیں بائیں ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں اذا يتلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد سورة القاف 17 دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں یہ فرشتے یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہیں خفیہ پولیس پیچھا کر رہی ہو تو ہم کس درجے محتاط ہو جاتے ہیں ٹیپ ریکارڈ آن ہو تو ہم پھر کس طرح گفتگو کرتے ہیں آپ کا ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہو تو کیا آپ گفتگو میں غیر محتاط ہوتے ہیں وہ جسے اللہ تعالیٰ کے ہر جہاں ہر مقام ہر ہر وقت موجود ہونے کا یقین کامل ہو وہ کیسے اطمینان سے ناحق باتیں کر سکتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے وہ جو اللہ اسمی کے ساتھ رہ رہا ہو جس کو یقین ہو کہ اللہ میری بات ساری باتیں سنتا ہے صرف سنتا ہی نہیں شمار کر کے ریکارڈ کرتا ہے محفوظ کرتا ہے یغادر درو ولا کبیرت الا احسہ سورة القحف 49 ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں ہے جو درج نہ کی گئی ہو ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا ورسولنا لدیہم یکتبون الزخروف ایٹی کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کی ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے کیوں نہیں ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ رہے ہیں پھر ایک کہ کیا ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں اگر ہمارا شمار اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن لیں من کان یؤمن باللہ و بالیوم الآخر فلیقل خیرن او لیسکت جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو خیر کے لیے بولے ورنہ خاموش رہے آئیے اس حدیث کو بھی تازہ کر لیں کہ جس کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا مفلس تو وہی ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں نہ ہی کوئی مکان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا لیکن کسی کو گالی بھی ہوگی کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا کسی کو مارا ہوگا لہٰذا اس کی نیکیاں مختلف لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہ گئے تو پھر ان کی گناہ اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا صحیح مسلم جائزہ نمبر ایک آپ میں سے کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی گارنٹی کا سودا طے کیا نمبر دو کوئی ہے جو سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زبان کو پکڑ کر کھینچتا ہو اور اسے نصیحت کرتا ہو کہ میرے معاملے میں خدا سے ڈر کر رہنا تیسرا کیا سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ناقابل عمل ہے چوتھا زبان پر غلط باتوں کے لیے تالا لگانے میں قرآن کی کون سی آیت سامنے رہی نمبر پانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فر کس فرمان نے غلط باتیں چھڑا دی محبت و الفت کا پیکر کون ان سہل ابن سعد صعد قال قال رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا خیر فی من لا ولا یغلف مسند احمد ترجمہ حضرت سحل بن سعد السعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت و الفت کا پیکر ہوتا ہے اور اس مومن میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا اور جس سے دوسرے محبت نہیں کرتے لغات المومن مومن مال مالفت الفت کا پیکر ولا اور نہیں خیر بھلائی فی من اس شخص میں جو لا یعلفو نہیں الفت کرتا ولا اور نہیں یعلفو اس سے الفت کی جاتی تشریح اس حدیث کا تعلق دل کے ایک پاکیزہ جذبے سے ہے حدیث پاک ہمارے دل پر محنت کر رہی ہے دل کو سنوار رہی ہے اس دل کو جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں انسانی میں ایک لوتھڑا ہے اگر وہ سدھر گیا تو سارا جسم سدھر گیا اور اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو سارا جسم فساد کا شکار ہو گیا اور وہ ٹکڑا دل ہے صحیح بخاری حدیث بتاتی ہے کہ مومن کا دل کیسا ہوتا ہے آپ مومن کو کیسے پہچانیں گے مومنانہ سیرت و کردار کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ مومن محبت و الفت کا پیکر ہوتا ہے پیار و محبت کا مرکز ہوتا ہے اس کو اس سب سے اس کو سب سے پیار ہوتا ہے اور سب کو اس سے پیار ہوتا ہے وہ محبتوں کا سفیر ہوتا ہے وہ محبتوں کا پیامبر ہوتا ہے مجسم سر تاپا محبت ہوتا ہے اسی لیے تو اس محبت و الفت کے پیکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس سر چشم خوبی کی طرف ایک کہہ کر دلائی لا تدخل حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابو مسلم جنت میں تمہارا داخلہ بجز ایمان کے ہو ہی نہیں سکتا اور تم ایمان والے کیسے بن سکتے ہو جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اسے یہ معلوم ہوا کہ ایمان و محبت لازم و ملزوم ہے ایمان سرچشم چشم محبت ہے اور محبت ہر خوبی کا سرچشمہ چشمہ ہے اسی سے تمام خوبیاں پھوٹتی ہیں دل میں محبت نہ ہو اور اس کے بجائے نفرت ہو تو پھر ان خوبیوں کے بجائے برائیاں جن لیتی ہیں یہ صبر و تحمل یہ رواداری ہمدردی رحمدلی ایثار خیر خواہی توازو باہمی تعاون اور قربانی یہ سب محبت کی مرہون منت ہے محبت نہ ہو تو کبر حسد نفرت انتقام تصادم اشتعال غیبت چغلی تشدد جتھے بندیاں سازشیں سب برائیاں ہی برائیاں جنم لیتی ہیں اسی لیے کہا گیا کہ اگر محبت دنیا کی حکمراں بن جائے تو عدلیہ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے محبت منصب شہادت پر ہو تو قانون کی ضرورت ہی نہیں رہتی مولانا رومی نے محبت کے اثرات کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں محبت تلخ کو شیریں مٹی کو سونا کدورت کو صفا اور درد و علم کو شفا میں تبدیل کر دیتی ہے محبت تکلیف کو نعمت قہر کو رحمت اور زندہ کو جنت بنا دیتی ہے یہ وہ چیز ہے جو لوہے کو نرم کرتی ہے پتھر کو پگھلا دیتی ہے اور تن مردہ میں حیات تازہ پھونک دیتی ہے ایمان اور زندگی علامہ یوسف القرقزاوی صفحہ ایٹی ایٹ محبت ایمان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک بنیادی خوبی ہے باقی ساری خوبیاں پھر اس محبت کے سرچشمے سے انسانیت کو فیضیاب کرتی ہیں آپ کے دل میں جس شخص کی محبت ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو کتنی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں حالانکہ وہ کوئی فرشتہ ہے کہ لغزشوں اور خطاؤں کا قصور اس سے نہ ہوتا ہو اور آپ جس سے محبت کرتی ہیں اور آپ اس کی خوبیوں کی قدر بھی کرتی ہیں اول تو کمزوریاں اتنی دکھتی نہیں ہیں اور اگر کبھی کچھ خامیاں نظر آ جائیں تو آپ اپنے محبت کرنے والے دل میں ان کی کمزوریوں سے درگزر کا بہت بڑا حوصلہ پاتی ہیں یہ محبت ہی ہے جو دوسروں کی کمزوریوں کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھنا سکھاتی ہیں جس سے محبت ہو اس کو معاف کرنا کتنا آسان ہوتا ہے اور وہ محبت ہی تو ہوتی ہے جسے ایک شخص خود آگے بڑھ کر دوسرے سے جس سے اسے محبت ہوتی ہے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے محبت دوسروں سے خراج نہیں مانگتی بلکہ وہ تو اپنی طرف سے دوسروں کے لیے اثار کرتی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جس میں ساری خوبیاں ایک جا ہوں گی اسے کیوں نہ چاہا جائے اس کے لیے دل میں کشش محبت کیسے نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ بندے مومن کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ مومن محبتیں بکھیرتا بھی ہے اور محبتیں وصول بھی کرتا ہے اور اس شخص کے لیے آخر کون سی بھلائی رکھی گئی ہے جو دوسروں سے محبت نہ کرے اور جس سے دوسرے محبت نہ کرے لیکن سوال پھر اپنے عمل کا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق محبت کا پیکر کیسے بنوں میں سب سے محبت کروں اور سب مجھ سے محبت کریں ایسا بننے کے لیے مجھے مومن بننا ہوگا کیونکہ المومن معلف بنیاد ایمان ہی ہے ایمان نے مومن کو آخر کیا کیا دیا ہے کہ وہ سراپا محبت بن گیا کیسے مومن کو اس بات پر اعتماد ہے یقین ہے کہ للہ ہی معافی سماوات معافی الارض اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اچھا تو یہ سب لوگ جو میرے گرد و پیش ہیں میرے اللہ کے ہیں بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اسے لحاظ بندوں سے زیادہ اپنے اللہ کا ہوتا ہے کسی پر کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے اور خوب سنانے کو جی بے تاب ہو جائے مگر اس کے والدین ساتھ ہی بیٹھے ہیں اس کا شوہر اس کے ہمراہ ہے تو کیسے جرعت کرے کہیں والدین کا لحاظ ہے کہیں شوہر کا لحاظ ہے ہم صرف نظر کر دیتے ہیں درگزر کا حوصلہ پا جاتے ہیں بند مومن وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ میرا رب ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کیسے ساس کو نظر انداز کروں کیسے بہو کے لیے غصے سے دانت پیسوں میری ساس کا رب اس کے ہمراہ ہے میری بہو کا رب اس کے ساتھی ہے وہ اسے دیکھ لے گا مجھ سے پوچھے گا مجھے اس کے رب کا لحاظ ہے جس کی وہ ہے وہ اسی وقت نہ صحیح کبھی تو پوچھے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا پھر مومن کے لیے تو تنہا یہی بات کافی ہے یہ سب تیرے رب کے ہیں جو میری ماں کی طرف سے اور والد کی نسبت سے اپنے ہوتے ہیں آدمی کہاں کہاں تک ان کا لحاظ کرتا رہتا ہے انسانی طبیعت میں فطرتن یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے متعلقین تک کا لحاظ کرتا ہے مومن ہوتا وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے حضور کا ہے مجھے اپنے اگلے پچھلوں کا لحاظ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ ہے اس کا تعلق انبیاء کے خاندان سے ہے اور انبیاء کا احترام اپنے حضور کا احترام بند مومن کے دل میں اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے ناطے سے اس کا رویہ بھی اس درجہ فراخ دلانا محبت کا ہوتا ہے پھر یہ کہ میرے لیے کافی نہیں کہ جو میرے بڑے ہیں اللہ اکبر ان کو تو میں نے ایسے ہی کرتے دیکھا ہے اہل وفا سے بڑھ کے کیے نے عیش اہل وفا سے بڑھ کے کیے باغ یون عیش دیکھے تو کوئی حوصلے پروردگار کے مومن کو انسانیت سے اس لیے پیار و محبت ہے کہ سب انسان اللہ ہی کے ہیں اللہ کس طرح سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے پھر انسانوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے الفاظ اسے اللہ کے بندوں کے لیے محنت و تغدو کرنے پر تڑپا دیتا ہے کہ لوگوں تم پروانوں کی طرح آگ پر گرتے گرے جاتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں صحیح مسلم محبت کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہے بلا شبہ وہی دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے اور جو محبتوں کو نچھاور کرتا ہے اس پر رحمت نچھاور کی جاتی ہے یہ مفہوم ہے اس محبت کے پیکر کا المومن و معلوف سو سب سے بڑھ کر توجہ کے لائق کام اپنی ایمان کی آبیاری ہے جائزہ نمبر ایک اپنی زندگی میں ایمان کی اہمیت کے احساس میں اضافہ ہوا نمبر دو کیا وا ایمان واقع آپ کی زندگی کا اولین مسئلہ بن گیا نمبر تین ایمان میں بہتری اور افزائش سے انسانی محبت میں فرامانی کا احساس ہوا تم اس وقت تک مومن نہیں عن انس رضی اللہ عنہ عن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه صحیح بخاری صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے لغات لا یقمن نہیں ایمان لا سکتا احدکم کوئی بھی تم میں سے حتی یہاں تک کہ یحبو وہ پسند کرے لقی ہی اپنے بھائی کے لیے ما یحبو جو وہ پسند کرتا ہے نفسی اپنے آپ کے لیے تشریح کلام کی خوبی اعجاز ہے یعنی کم از کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی ادا کر دیے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی کمال اعجاز کا بہترین نمونہ ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرو جو خود تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ما یحب لنفسی کے الفاظ انتہائی مختصر مگر معنی کی ایک پوری دنیا رکھتے ہیں یہ ایک مختصر سی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمل کر لیں تو پوری دنیا میں بہار آ جائے دو افراد کے باہمی تعلق سے لے کر بین الاقوامی معاملات کے حسن کا راز اس میں یعنی اس پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے ایک ایسی روشنی ہے جسے دو افراد کی باہمی رنجش سے لے کر بین الاقوامی تنازعات کے اصل اسباب کا خاتمہ ہو جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ایسی ہی ہیں جو بلا شبہ ہر زخم کا مرہم اور ہر دکھ کا مداوع ہیں بات تو اس پیغام کو دل سے قبول کرنے کی ہے اور اپنا اپنا طرز عمل اس کے مطابق ڈھالنے کی ہے اگر ایسا ہو جائے تو دنیا باہم صلح امن سلامتی عافیت محبت یگانگت اتفاق اعتماد و اتحاد کی دولت سے مالا مال ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گھر جیسے ایک چھوٹے سی یونٹ سے لے کر پورے عالم میں زبردست اور خوشگوار تبدیلی کی قوت رکھتی ہے یہ حدیث باہمی تعلقات کے حسن کی بنیاد ہے یہ حدیث مجھے میرے دل کی عدالت میں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے یہ مجھے میرے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے مجھ سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو ہر دور کا انسان ہر علاقے کا انسان خواہ قدیم زمانے ہو یا دور جدید کا خواہ اس کا تعلق کسی بھی بر اعظم سے ہو پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ امیر ہو یا غریب خواہ و ترقی یافتہ ممالک سے تعلق رکھتا ہو یا پسماندہ علاقے کا مکین ہو اس کے سینے میں جو دل موجود ہے وہ تو فطری طور پر اپنے لیے اقسام پسند و ناپسند کے معیارات رکھتا ہے ما یحب لنفسی ہی کے الفاظ کہتے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر معلوم کرو دل کو اپنے لیے کیا اچھا لگتا ہے اپنے لیے ہر ایک ہر بھلائی کو پسند کرتا ہے اور ہر شر سے بچنا چاہتا ہے کیا اپنے لیے مجھے گوارا ہے کہ کوئی مجھے حقیر سمجھے پھر میں کیوں دوسروں کو حقیر سمجھتی ہوں کیا اپنے لیے مجھے گوارا ہے کہ کوئی مجھ سے نفرت کرے پھر میں کیوں دوسروں سے نفرت کروں اپنے لیے تو مجھے یہی پسند ہے کہ دوسرا میری کمزوریوں کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھے تو پھر میں بھی دوسروں کی کمزوریوں کو ہم دردانہ نگاہ سے دیکھوں اگر میں دوسروں کی کمزوریوں پر سیخ پا ہو جاؤں تو میں مومن کب ہوں اس لیے کہ مجھے اپنی کوتاہیوں سے چشم پوشی ہی پسند ہے اپنے لیے جب ڈانٹ ڈپٹ برداشت نہیں ہے تو پھر اوروں کے لیے کیوں اپنے لیے تو گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے کوتاہیوں پر یوں سرزنش کرے تو پھر تم بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک کہ تم بھی کوتاہیوں پر یوں سرزنش کرنا نہ چھوڑ دو اپنے لیے تمہیں یہی پسند ہے نا کہ تمہاری عیوب کی پردہ پوشی کی جائے وہ کون سا انسان ہے جسے اپنے عیب نشر کروانا اچھا لگتا ہو تو پھر تم اس وقت تک مومن اللہ کے رسول کی نگاہ مبارک میں نہیں بن سکتے جب تک کہ تم بھی ساتر العیوب نہ ہو اپنے لیے تمہیں یہی پسند ہے کہ تمہارے گھر والے تمہارے احباب رشتہ دار تمہارے ذاتی مسائل اور پریشانیوں کو حق حقیقی مسائل و پریشانیاں باور کر لیں پھر ایسا کیوں ہے کہ دوسرے کے مسئلے اور پریشانی پر وہ تم ہو جو کہتے ہو جی بنتا ہے بہانہ کرتا ہے اپنے لیے تو یہی پسند ہے کہ میری عزت کی جائے بس پھر مجھے بھی دوسروں کی عزت کرنا ہوگی اپنے لیے پسند یہی ہے کہ قدر دانی ہو خدمات کو سراہا جائے پھر میں کیوں خود کسی کی خدمات پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتی اپنے لیے کیا میں یہ پسند کر سکتی ہوں کہ کوئی میری حوصلہ شکنی کرے تو پھر میں خود کیوں کسی کی حوصلہ شکنی کرتی ہوں اپنے لیے کیا یہ گوارا ہے کہ بات بات پر آر دلائی جائے پھر میں خود کیوں دوسروں کو بات بات پر آر دلاتی ہوں اپنے لیے تو یہی پسند ہے کہ دوسرا خندہ پیشانی سے آگے بڑھ کر مجھے سلام کرے تو پھر میں خود ایسی کیوں ہوں کہ جب دوسرا آئے تو ساری شگفتہ مزاجی خندہ پیشانی غائب ہو اپنے لیے تو یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ کوئی میری غیبت کرے تو پھر دوسروں کے لیے کیسے گوارا ہے کہ دن رات ان کی غیبتوں میں تسکین پا رہے ہیں کیا اپنے لیے تانا پسند ہے تو پھر خود دوسرے کو پھر خود دوسرے کو لان تان کیوں کر رہے ہو کیا مجھے یہ پسند ہے کہ دوسرے میری چگلیاں کھائیں پھر میں نے اس بات کو کیوں پسند کر لیا ہے کہ میں سارا سارا دن چگلیاں کرتے رہنے میں لذت پاؤں اپنے لیے تو یہ کب گوارا ہے کہ کوئی مجھ پر زیادتی کرے حتیٰ کہ میرے احترام میں ادنا سی کمی کر دی پھر دوسروں کے لیے بات کیوں کیوں کہ ہم دوسروں کو لائق احترام ہی نہیں سمجھتے اپنے لیے تو یہ پسند کہ دوسرا میرا حال پوچھے میرے معاملات میں دلچسپی لے پھر میں خود دوسرے سے بے نیاز رہنے میں فخر کیوں محسوس کرتی ہوں اپنے لیے تو یہی پسند ہے کہ ضرورت کے وقت کوئی میرا احساس کرے میرے ساتھ تعاون کرے پھر میں اس وقت کہاں ہوتی ہوں جب دوسروں کو میرے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں کیوں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہوں اور تعاون سے کیوں نظریں چھڑاتی ہوں تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو اپنے لیے کیا مجھے گوارا ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دی جاؤں پھر ایک کیسے گوارا ہے کہ والدین بہن بھائی عزیز و اقارب دوست و احباب شوہر اور اولاد سب اپنوں کے لیے انسانیت کے لیے سچی تڑپ کیوں نہیں کہ کہیں جہنم کی ایندھن نہ بن جائیں کیا اپنے لیے آگ کا بستر گوارا ہے گھر کو آگ لگا دی جائے یہ نقصان برداشت ہے اپنے بچوں کو شوہر کو بھائیوں کو آگ کے بستروں پر چھوڑ کر اپنی نماز پر کیسے مطمئن ہو گئی انفرادی زندگی کے معاملات کے ساتھ اجتماعی زندگی کی معاملات کی طرف آئیے کیا کوئی اپنے لیے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا اپنا بھائی اسے دشمنوں کے حوالے کر دے پھر یہ ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مومن بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کیا ہے اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم دوسرے مومن بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بات جس پر پوری زندگی کی صلاح کا دار و مدار اور تمام بھلائیوں کا سر چشمہ ہے تمام برائیوں کے لیے زبردست بند ہے دوہرے معیارات کا توڑ ہے اپنے لیے کچھ دوسروں کے لیے کچھ اسی بات کو ہمارے مہربان رب نے فرمایا للمتففین سور المتفین آیت نمبر ایک ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تو تباہی ہے حدیث کے معنی و تشریح کے لیے ہمارے ہاں درس تو بہت عمدہ ہیں جو زبان سے دیے جاتے ہیں مگر حدیث سے انحراف کی داستانیں معاشرے کے سکون کو ہر طرف برباد کر رہی ہیں وہ میری ایک دوستی تھی جنہیں اپنی بھابھی سے شکایت تھی بھرے خاندان کی خدمت خوش دلی سے کیوں نہیں کرتی اپنے لیے اس شہر میں ہی مکان بنانے پر آمدہ نہیں کہ پکنک پوائنٹ کے نزدیک ہے سسرال سیر و تفریح کے بہانے آ کر ڈیرا ڈالتے رہیں گے یہی جیتی جاگتی مثالیں آپ کی گرد پیش ہر طرف ہے اور آئیے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کیا یہ مثالیں میری ہی تو نہیں ہیں دس بارہ بہن بھائیوں کے کنبے کے ایک نوجوان نے بھابھی سے شکایت کی کہ وہ ہمیں بوجھ سمجھتی ہیں اپنے لیے شادی کا پیغام آنے پر صاف کہتی ہیں جی میں ٹبروں میں شادی نہیں کروں گی پھر وہ شکوا کرتی کہ ایک بچی یاد آ گئی کہنے لگی کہ کیا رواج ہے کہ لڑکی بس شوہر کے ساتھ رہے گی کیوں شوہر کے گھر میں کیوں نہ رہے وہ تو مجبور ہے نوکری کے سلسلے میں باہر رہنے پر اور اپنی نسبت طے ہونے پر مچا دیا شور مچا دیا کہ واضح کر دیں کہ لڑکی سسرال کے گھر نہیں رہے گی جہاں شوہر کی نوکری ہوئی وہیں اس کے ساتھ رہے گی بس یہ ساری باتیں اسلام کے منافی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول مبارک کو زندگیوں سے خارج کر دینے کا نتیجہ ہے آئیے ہم تو عہد کریں کہ ہم اس حدیث پاک پر عمل کی بہاروں سے جہان والوں کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے انشاءاللہ جائزہ نمبر ایک ہفتے میں کتنی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ یاد آتے رہے نمبر دو کتنے لوگوں کے ساتھ رویے میں حدیث یاد آئی نمبر تین کتنے رویوں میں اصلاح کا باعث بنی وہ ہم میں سے نہیں ان ان امرو بن شعیب عن ان عن ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یقر کبیرنا ترمزی ترجمہ عمرو بن شعیب اپنے دادا عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا تعلق ہم سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا لغات لیس نہیں ہے ہم میں سے من جو لم نہیں یرحم وہ رحم کرتا صغیرنا ہمارے چھوٹے ولم اور نہیں یعقر عزت کرتا کبیرنا ہمارے بڑوں تشریح یہ الفاظ ایک حساس طبیعت پر بہت بھاری ہیں جبکہ الفاظ اس کی طرف سے ہوں جو جہان بھر میں پیارا ہو جیسے کسی محبوب رشتے کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی اور تم میرے کچھ نہیں لگتے پہروں ان الفاظ کا بوجھ ہم اپنے سینے پر محسوس کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کاموں کے درمیان لیٹے ہوئے کروٹوں تک میں ان الفاظ کی ٹیسیں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن پھر یہ کیا ہوا کہ جو حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں لیس منا یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں تو ہم پرواہ نہیں کرتے اور غور و فکر کے لائق ہی نہیں سمجھیں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے اور اس بات پر دل نہ تڑپے کہ جلد اپنے محبوب کو منا لوں جس کی باتوں کو ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں تو یہ تو وہ شخص ہوا کرتا ہے جس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اور جس کے لیے ہمارے دل میں کوئی مقام نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے پہلے آئیے اللہ سے وہ دل طلب کریں جس میں اس کے محبوب کا مقام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں مقام ہوگا تو لئے سمنا آپ سن ہی نہیں سکیں گے آپ یقیناً تڑپ کر کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں نہ کہیے میں اپنے آپ کو یقیناً بدلوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں اس کا ہم سے کیا تعلق حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی سے کتنی محبت تھی آپ تمام انسانوں سے کتنا پیار کرتے تھے کیونکہ اس میں بڑوں کا بھی ذکر ہے اور چھوٹوں کا بھی ذکر ہے تمام انسانوں کا حق ادا کرو گے تو میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو یہ بات کہہ کر ہر گھر کی بہار ہر محلہ بستی خاندان برادری اور معاشرے میں خوشگواری کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا یہ حدیث بھی گھروں میں روشن کیا جانے والا بلب ہے جس کی روشنی میں سارے معاملات ہی سمر جاتے ہیں اور اس حدیث پر عمل نہ ہو تو ہم کیسے دکھی ہوتے ہیں کتنے زخم لگتے ہیں کتنے صدمے سہتے ہیں کس شخص کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے وہ بد نصیب لم یقر کبیرنا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا بڑوں میں کون کون لوگ شامل ہیں وہ سب جو عمر میں علم میں تجربے میں رشتے میں مقام و مرتبے میں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے میں ہم سے بڑے ہوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم الحجرات آیت تیرا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا اور عزت کے لائق وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے بڑوں کی عزت نہ کی تو پھر تمہارا ہم سے کیا تعلق بادی النظر میں تو یہ معلوم بادی النظر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بڑوں کی عزت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں لیکن آئیے اس وقت دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف خود کو دیکھیں کہ یہی لمحات ہماری کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں گھر کے اندر دیکھوں تو میرے شوہر بڑے ہیں الرجال علی النسائی سورة النسات آیت 34 مرد اور عورتوں پر قوام ہیں مرد عورتوں پر قوام ہیں یہ میری ساز بڑی ہے یہ میری نند بڑی ہیں یہ میرے والدین بڑے ہیں مجھے ان سب کی عزت کرنا ہے عزت کرنے میں اور عزت نہ کرنے میں کون سی باتیں شامل ہیں یہ بھی تو معلوم ہونا ضروری ہے عزت میں یہ بات شامل ہے کہ بڑا مخاطب ہو تو بات کو خاموشی سے سنا جائے بڑے کی بات درمیان میں نہ کاٹی جائے بات سنتے وقت آپ پر جھنجھلاہٹ تاری نہ ہو بات بات پر آپ نہ الجھیں جب کہ یہ بات بے عزتی میں شامل نہیں تو اور کیا ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں نہ جائے جیسے کوئی وجود ہے ہی نہیں بڑا بات کر رہا ہو تو بات سنی ہی نہ جائے خود کو اور باتوں میں الجھا دیا جائے بڑے کی بات کاٹ دی جائے بڑا مخاطب مخاطب ہو تو آپ پر جھنجھلاہٹ طاری ہو جائے جب کہ حکم یہ ہے کہ فلا تک الہما افیوں ولا تنہرہما نہما وک اللہ قول کریمہ وقب لہما وقفت لہما جنا حرحمتیما کما ربیانی بنی اسرائیل 23-24 ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو اور ان سے اچھی بات کہو اور اپنے بازو نرمی اور شفقت سے ان کے لیے جھکا دو اور ان کے حق میں دعا کرو اے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پیار و محبت سے پالا مولانا سید ابو العلیٰ مودودی رحم اللہ کی اہلیہ محترمہ کے انتقال پر جب تعزیت پر جانے کا اتفاق ہوا تو مولانا محترم کی منجلی بیٹی اسما آپا نے اپنے ابا جان کے حوالے سے بتایا کہ ہمارے ابا نے کبھی ہماری دادی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی ہمیشہ نظریں چھکا کر بات کرتی اس وقت دل نے گواہی دی کہ مولانا سر بنی اسرائیل کی اس آیات کی تشریح کرنے میں کتنے سچے تھے جو تفیم القرآن میں انہوں نے کی ہے پھر بڑوں کی عزت نہ کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان سے مشورہ لیا ہی نہ جائے اور معاملات زندگی میں ان سے رائے لینا گوارا ہی نہ ہو یہ بات کہ بڑوں کی عزت میں کیا کیا شامل ہے اس پر بھی غور کر لیں بڑوں کی عزت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کا مسئلہ سنا جائے بڑھاپے کی لاٹی بنے قیادت کریں تیمارداری کریں بے نیازی نہ برتیں قطع تعلق نہ کریں ان کی باتوں سے ناراض نہ ہوں ان سے کترائیں نہیں آنکھیں بند نہ کریں ان سے بچنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان کے مسائل میں دلچسپی لیں ان کے ساتھ بیٹھیں عمر کے ساتھ ساتھ احساس تنہائی بڑھ جاتا ہے بالعموم ہم عمر لوگ تو یوں بھی بچھڑ جاتے ہیں کام کرنے کی طاقت بھی کمزور پڑ جاتی ہے ایسے میں حساسیت بڑھ جاتی ہے بڑوں کی عزت یہ ہے کہ ان کی ضروریات کا بغیر کہے خیال رکھا جائے اگر ہم یہ سب کچھ اپنی گرد و پیش میں اپنے بڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنی ناموری کے لیے ہی اور اپنی نامور ناموری کے لیے نہیں صرف اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہیں ورنہ حضور کی طرف سے اظہار بھی ہے دوسری بات جس کی طرف حضور نے ہمیں متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں سے شفقت نہ کرے آدھی دنیا ہم سے بڑی ہے تو آدھی دنیا ہم سے چھوٹی بھی ہے چھوٹا عمر میں رشتے میں تجربے میں مشاہدے میں فکر و نظر میں ایمان و شعور میں بلکہ ہر دائرے زندگی میں خواہ و گھر کا ہو ساز بہو کا معاملہ ہو نند بھاوج کا معاملہ ہو تنظیم میں نازمہ یا کارکن کا معاملہ ہو یا اداروں میں استاد شاگرد کا معاملہ ہو بڑے اگر چھوٹوں کے ساتھ مشفق ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں اگر وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ نہیں رکھے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لئے سمنا کہہ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں شفقت اور مہربانی میں کیا کیا شامل ہے اس کا ہم پوری طرح سے ادراک نہیں کر رکھتے شفقت اور مہربانی میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کی کمزوریوں پر ہمدردانہ نگاہ ڈالی جائے یعنی ساز بہو کی کمزوری پر استاد شاگرد کی کمزوری پر والدین اولاد کی کسی غلطی پر نازمات کارکنان کی لغزشوں پر ہم دردانہ نگاہ ڈالیں شفقت میں یہ بھی شامل ہے کہ کمزوری پر رعایت دی جائے درگزر کا معاملہ کیا جائے سرزنش نہ کی جائے ڈانٹ ٹپٹ اور سخت گیری کا رویہ نہ ہو حوصلہ شکنی نہ ہو نیکی پر قدردانی ہو چھوٹوں کی بات بھی سنی جائے ان کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے انہیں بھی شریک مشورہ کیا جائے ان کی خواہشات کا بھی احترام کیا جائے ان کی ذاتیات میں بھی دلچسپی لی جائے اگر حضور شہادت حق کی گراں ترین ذمہ داری کا سب سے بڑا بوجھ رکھتے ہوئے ننے عمیر سے یہ پوچھ سکتے ہیں اے عمیر تمہیں معمولے کا کیا حال ہے تمہارے معمولے کا کیا حال ہے تو ساز بہو سے ناظمہ کارکن سے ہر بڑا چھوٹے کی ذات میں دلچسپی آخر کیوں نہیں لے سکتا چھوٹوں سے شفقت میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو دوسرے بچوں کو ان پر فوقیت نہ دیں احساسی کمتری کا شکار نہ ہونے دیں تانہ زنی نہ کریں برے نام سے نہ پکاریں بچے کی برائی جگہ جگہ بیان نہ کرتے کرتے پھریں ان کی سنیں اور ان کے مسائل حل کریں ان کی خدمت کریں یہ سب شفقت و مہربانی کے رویے ہیں حدیث پاک ہمیں اپنے طرز عمل کے محاسبے کی دعوت دے رہی ہے اپنے سے بڑوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ایسا ہی ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ہم کیا ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے حضور کو پسند ہے میرے لیے تنہا یہ بات کافی ہے کہ ہم حضور کے ہیں اور حضور ہمارے ہیں اس لیے ان کی بات کے احترام میں میں ہمیشہ بڑوں کی عزت کرتی رہوں گی اور چھوٹوں پر مشفق اور مہربان بن کر رہوں گی انشاءاللہ اللہ ایک بات مزید قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چھوٹوں پر شفقت کا تذکرہ کیا ہے بعد ازاں بڑوں کی عزت کی طرف متوجہ کیا ہے اسے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی زندگی میں بڑوں کی ذمہ داری بحر طور بحر طور سوا ہے علم سوجھ بوجھ عمر گزارنے کے تجربات و مشاہدات کے لحاظ سے جو بڑا ہے تو حسن عمل کا اس سے تقاضہ بھی زیادہ ہونا ہی چاہیے مما رزق ناہم یوں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں کہ اصل روح بھی تو یہی ہے جسے سو روپے دیے ہیں اس سے صرف اتنا حساب تو نہیں لیا جائے گا جتنا دو روپے والے سے لیا جائے گا اور جسے دو روپے ہی دیے گئے ہیں اس سے سو کا حساب مانگنا عزر و عقل و انصاف بھی تو درست نہیں ہے جائزہ نمبر ایک دوران ہفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سنائی دیتی رہی نمبر دو اپنے گھر کے اندر کتنے بڑے ہیں اور کتنے چھوٹے اس کا احساس کر لیا نمبر تین بڑوں کی عزت میں کوئی کمی تو نہیں کی نمبر چار اور چھوٹوں پر مشفقانہ رویہ کا معاملہ کیا منجلسیں امانت ہیں ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانتی الا ثلاثتا مجالس صف کو دم خرا دمن خرامن او فرجن مالی بغیر حق داود ابی داود یہ حدیث حسن ہے ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس امانت کے ساتھ ہیں سوائے تین مجلسوں کے حرام خون بہانے کی مجلس یا زنا کی مجلس یا بغیر حق کے مال لوٹنے کی مجلس لغت المجالس مجلسیں بالامانتی امانت ہیں اللہ سوائے مگر صلاثتا تین صف کو بہانہ دمن خون حرامن کسی بے گناہ کا او یا فرجن شرمگاہ حرامن جو حرام ہو اسے حلال کر لینا اقاؤ لوٹ لینا قبضے میں کر لینا مالن کوئی مال بغیر بغیر حق کسی حق کے تشریح یہ دو الفاظ پر مبنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں گھریلو خاندانی جماعتی معاشرتی زندگی میں کتنا سکون دیتی ہیں وہ جو عزیز علیکم ما تم سری توبہ کی جو آیات ہے اس نے ہمیں ہر دو بات ہر وہ بات سکھا دی ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیں تو پریشانی آ ہی نہیں سکتی مسائل جنم ہی نہیں لیں گے کجا اے کے مسائل کا انبار لگ جائے اور ہم الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری ہی باتیں اس لیے ہیں کہ ہم ذہنی کوفت سے بچے رہیں وہ کیا بندوبست ہے کہ پریشانی آئے ہی نہیں پریشانی آ جانے پر جہاں ہاتھ پکڑ کر پریشانی سے نکلنے کا راستہ دکھایا ہے وہاں حفظ ما تقدم کے طور پر ساری عملی تدابیر بتا دی ہیں اب یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قیمتی الفاظ پر نہ تو غور کرتے ہیں اور نہ انہیں اپنے عمل زندگی کا حصہ بناتے ہیں المجالس بالامانتی منجلس امانت ہے امانت کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد لوگ راز میں کوئی بات کریں اور احتیاط سے اشارے سے ادھر ادھر دیکھ لیں کہ کہیں اور غیر متعلقہ آدمی تو نہیں ہے زبان سے کوئی باضابطہ منع نہ بھی کرے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ بات کسی دوسرے کو بتائی جائے لہٰذا یہ سب باتیں امانت ہیں ان باتوں کو غیر متعلق کا جگہ بیان کرنا خیانت ہے گھریلو زندگی میں خاندانی معاملات ہوں یا جماعتی دائرے میں مل بیٹھ کر بات کرنا یا رشتے ناطے کے وقت کسی مشترکہ کاروبار کو شروع کرتے وقت کسی مسئلے کے بھی حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے تو اس مجلس میں مسئلے کے ہر پہلو پر کھل کر بات کرنا ناگزیر ہوتا ہے حسن و کبھی اور مثبت اور منفی بات بھی کھولنی پڑتی ہے تاکہ حقیقت سے قریب تر اور انصاف پر مبنی فیصلے تک پہنچ سکے اب اگر مجھے یہ ڈر ہو کہ میں ان جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی ہوں وہ یہاں سے اٹھنے کے بعد مجلس کے اندر کی گفتگو دوسرے افراد تک بیان کر دیں گے تو آخر میں کیوں کر کھل کر بات کر سکوں گی میں تحفظات کے ساتھ بات کروں گی اور جب بات اس طرح سے کی جائے کہ راز افشا ہونے کے ڈر سے کچھ بات کی اور کچھ چھپائی تو ویسے میں صورت واقعہ سامنے نہیں آ سکے گی اور جب بات پوری اپنے ہر پہلو سے سامنے آنے سے رہ جاتی ہے تو فیصلہ اور مشورہ کیسے حقیقت پر مبنی اور انصاف سے قریب ہو سکتا ہے بات آزادانہ ماحول میں بغیر کسی تحفظات کے کھل کر کرنا ممکن نہیں ہے جب تک بولنے والے کو یقین نہ ہو کہ اس کی باتوں کی حفاظت کی جائے گی جیسے کہ امانتوں کی حفاظت کی جاتی ہے اے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتائی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے صحیح بخاری اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کی باتیں جب ہم ادھر ادھر ہر جگہ بیان کرتے رہتے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہوتے ہیں اللہ ایک ایسا کرنا ناگزیر ہو جائے جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منجلسیں امانت ہیں سوائے تین مجلسوں کے ایک وہ جس میں ناحق خون بہانے کا مشورہ ہو رہا ہو دوسری وہ جس میں کسی کے مال کو ناحق لوٹنے کا مشورہ ہو تیسری ہو جس میں بدکاری کا مشورہ ہو رہا ہو سننے ابو داود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صورت سورة النساء 58 اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو ارشاد خداوندی کا منشا یہ بھی ہے کہ مشورے میں سے کسی ایسے فرد کو بھی شریک نہ کرو جو پیٹ کا حلقہ ہو جو مجلس کے راز کی حفاظت کرنا نہ جانتے ہو ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور حکمت کے انمول باتوں کو بڑی بے نیائی سے جھٹک دیتے ہیں اور پھر عمر بھر اس کے نقصانات بھی برداشت کرتے ہیں مگر جانتے نہیں ہیں کہ سزا کس بات کی حکم دولی کے باعث ملی ہے آئیے اس حدیث پر عمل نہ کرنے کے نقصانات پر غور کریں ہم ایک ایسی فضا میں جہاں کی گئی بات محفوظ نہیں رہتی ہے کیسے دیانتداری سے رائے دے سکیں گے اور جہاں معاملات کے ہر ہر پہلو کو واضح نہ کر پائیں وہاں معاملات کا فیصلہ کیسے انصاف پر مبنی ہوگا گویا مندلی سے خیانت ظلم و فساد پر منتج ہوتی ہے پھر جہاں ایک محفل میں کی گئی باتیں ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہوں وہاں بے اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی ہے کینہ بغض اور پھوٹ پڑنے سے ہمیں کون سی چیز بچائے گی جب مجلس کے مشورے یوں برسر عام سامنے آئیں کہ اچھا اس نے میرے بارے میں یہ رائے دی تھی جماعت ادارے کے اندر کی باتیں یوں افشا ہو جائیں کہ اچھا یہ فلاں ہیں جس نے میرے پروگرام کی مخالف مخالفت کی تھی یا میرے پروگرام پر یوں منفی تبصرہ کیا تھا منجلس کی باتوں کی حفاظت نہ کر کے ہم نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہم نے تو شیطان کی خدمت کی ہے جو چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ واقع ہو جائے انما نما الشیطان ویو بین و کم القدا صورت المائدہ 91 شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت اور بغض ڈال دے پھر اے کے مجالس میں کئی اہم فیصلے بھی ہوتے ہیں جو اگر وقت سے پہلے افشا ہو جائے تو جو فیصلے کے حق میں نہیں ہوتے وہ ٹانگ کھینچیں گے اور رکاوٹیں بھی ڈالیں گے حوصلے بھی پست کریں گے اور اس طرح کوئی بھی اہم کام آگے نہیں بڑھ سکتا یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ استعین علی نجاہ الخوائجی جی لہا شعب الایمان للبہکی ضروریات کی تکمیل کے لیے انہیں خفیہ رکھنے سے مدد لو جائزہ نمبر ایک دوران ہفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد آتے رہے نمبر دو کیا آپ نے اپنا جائزہ لیا کہ آپ مجلسوں کے امین ہیں یا خائن نمبر تین راز کی حفاظت کی شعوری طور پر کی مومن مومن کا آئینہ ان ابی حریرتا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المومن مراعت المومنی و اخ المومن یکف علیہ ویخوته من ورائی بخاری ابو داود بحقی فی شعب الایمان ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے لغات المومن مومن میرا اتن آئینہ ہے اخ المومنی مومن کا بھائی ہے یکفو روتا ہے علیہ اس پر سے سیاحت ہو اس کے نقصان کو وہ یہوت ہو اور اس کی حفاظت کرتا ہے میں ورائی اس کے پیچھے سے تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اعجاز کا بہترین نمونہ ہے اس حدیث میں بند مومن کا دوسرے بند مومن کے ساتھ جو باہمی اعتماد اور باہمی خیر خواہی کا تعلق ہے یہ اس کا اظہار ہے تین مختصر اور جامع الفاظ پر مشتمل بات مطالب کی پوری دنیا اپنے اندر سموئے ہوئے ہے المومن و مرات المومن مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے یہ استعارہ ہے یعنی نبا منزلہ آئینہ ہے مجسم آئینہ ہے آئینی کی سی خوبیاں رکھتا ہے آئیے اس مختصر سی بات کے ہر ایک لفظ پر غور کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی کی خوبیاں کیا ہے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مومن کے لئے آئینہ ہر شخص کیوں نہیں بن سکتا مومن ہی کیوں بن سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ مومن ہر کسی کا آئینہ کیوں نہیں بن سکتا صرف مومن ہی کے لئے آئینہ کیوں بنتا ہے یہ حدیث اصلاً ہمارے اندر کچھ خوبی پیدا کر رہی ہے اور کسی خاص بات کی قدر و قیمت ہمارے دل میں بٹھا رہی ہے آئینی کی کیا خوبیاں ہیں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے آئینہ آپ کو آپ کی حقیقی تصویر دکھاتا ہے مکمل مکمل تصویر جیسی کہ فی الواقع آپ ہے آپ کا حلیہ بے کم و کاست بتاتا ہے آپ کی اصلیت بغیر لاگ لپیٹ کے بیان کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ چہرہ تو گول ہے مگر وہ لمبا دکھا دے آپ کی آنکھیں تو بڑی ہوں وہ چھوٹی دکھا دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے مومن بے بمثل آئینہ اپنے مومن بھائی کو اس کا حال بتا دیتا ہے اسے خود شناس بنا دیتا ہے اس کو پہچان اور شناخت دیتا ہے آئینہ بتاتا ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں مانگ ٹیڑھی ہے میک اپ ڈھنگ سے نہیں کیا ہوا ہے اور یہ کہ منہ بھی ڈھنگ سے دھلا ہوا نہیں ہے ہونٹوں پر پیسٹ لگا ہوا ہے بالکل ویسی ایک مومن اپنے بھائی اپنے مومن بھائی کو خواہ رشتے میں وہ والدین بہن بھائی دوست احباب ہمسایہ اہلکار شوہر اولاد تمام کلمہ پڑھنے والے مومن حکام اور ذمہ دار ہی کیوں نہ ہوں مومن ان کے لیے بمثل آئینہ ہے کیونکہ وہ انہیں ان کی اصل تصویر جو ان کے ایمان و اخلاق کی اور سیرت و کردار کی ہے پوری طرح دکھاتا ہے ان کے فکر و نظر کی کجی ان کے تصورات اور رجحانات کی گندگی ان کے عقائد و نظریات کا ٹیڑھ ان کے نقطہ نظر اور زاوے نگاہ میں کہاں کہاں بگاڑ ہے ان کی بے ہنگم بے مقصد فضول لائنی بے ڈھنگی طرز زندگی کو ان پر واضح کرتا ہے اس کے لیے ایک شرط ہے وہ ایک آئینہ ہو صاف شفاف اعلیٰ کوالٹی کا ہو نہ داغ والا نہ دھبے والا نہ گدلا نہ زنگ آلود یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اتن یعنی آئینہ کسی فاسق فاجر بدعمل کو نہیں کہا بلکہ مومن کو کہا ہے المومن و مرعت المومن وہ بندہ مومن ہے مومنانہ اوصاف حمیدہ رکھتا ہے اس کا اپنا دامنی کردار صاف اور شفاف اور بے داغ ہے اگر آئینہ زنگ آلود ہوگا خود گدلا ہوگا گرد و غبار سے اٹا ہوگا اس پر جگہ جگہ چکناہٹ کے داغ ہوں گے تو وہ کیا خاک شکل دکھائے گا ٹھیک اسی طرح مومن اگر خود امین ہے کبھی کسی قیمت پر کوئی معمولی سے معمولی گھپلا کرنے پر آمدہ نہیں دیکھا گیا تو بہت سے خائنوں کے لیے بم آئینہ ہے مومن کے قریب جا کر اس کے دیانت دار رویے کو دیکھ کر اپنی بددیانی تھی نظروں میں گھومنے لگتی ہے مومن چونکہ خود سچا ہوتا ہے اس لیے جھوٹ بولنے والا اس سچے مومن کو دیکھ کر اندر سے خود کو پہچان لیتا ہے مومن تو اصولوں کا پابند ہوتا ہے تو بے اصولی کرنے والا اس آئینے میں خود کو دیکھ کر زمین کے لان تان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا بلی الانسان اعلی نفس ہی بصیرہ القا معذیرہ القیامہ فورٹین ففٹین ہر انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے خواہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے اگر میں اور اگر میں اور آپ فکر و نظر میں عقیدہ و عمل میں خود اجلے ہیں ستھرے ہیں بغض حسد کبر دوسرے کی تحقیر دوسرے کی تزلیل دوسروں کو آر دلانے کے داغ دھبے زنگ ہم پر چڑھا ہوا نہیں ہے جب ہم خود کدورتوں نفرتوں اور دل کی کمین گاہوں میں چھپ کر وار کرنے والے نہیں ہوتے خود مفاد پرست دنیا طلبی کی چکناہٹ کے داغ نہ رکھتے ہوں اپنی بڑائی اور احساس برتری کی گندگی ہم پر نہ لگی ہوئی ہو نفس پرستی کی میل نہ لگی ہو خود نمائی اور خود پرستی کے دھبے نہ ہوں انتہائی بے غرض بے لوس جذب خیر خواہی سوز و درد کا اجلاپن اور شفافیت رکھتے ہوں گے تو پھر ہم مرعت المومن ہیں پھر ہمیں زبان سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہوگی ہمارا حسن عمل ہمارے کردار کی بلندی ایک خاموش آئینہ ہے جو اس کے سامنے سے گزرے گا اپنی کمزور حال اپنا کمزور حال دیکھ کر نفس سے لوامہ کی پکار ضرور سنے گا مومن کا تو رضائی الہی کے مقصد وحید نے دین کی آلائی سے پاک صاف کیا ہی ہوتا ہے ایسا مومن مثل آئینہ ہے وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے لیکن اس کا سر سر حسن عمل دوسرے کو اپنے داغ دھبے خود ہی دکھا دیتا ہے آپ غصے میں ہوں شدید جذبات میں کچھ آل فول کہہ جاتے ہیں مخاطب انتہا درجے کا متحمل ہو تو کیا اس کے روبرو پانی پانی نہیں ہو جاتے کیا اس کے تحمل نے اس کے افو درگزر نے مثل آئینہ ہمیں اپنے داغ دھپے نہیں دکھائے اور جب وہ مومن زبان سے کچھ کہتا ہے تو اس کے پاس تو حکمت اور معیز حسنا ہے انتہائی دل سوزی انتہائی درد مندی انتہائی اخلاص محبت اور خیر خواہانہ جذبات کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ اور قرینہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوتا ہے اسی لیے تو مخاطب کے اندر کوئی قد پیدا نہیں ہوتی وہ کسی قسم کے رد عمل یعنی ریئیکشن کا شکار نہیں ہوتا یہ مومن کی چہرہ سازی اور غم گساری پر اعتماد ہی تو ہے جس کے باعث دوسرے کی نظر اپنے عیوب پر جاتی ہے ایسی ہی تو بات نہیں کہی گئی کہ تیرا دوست ایسا ہو کہ جیسے اصلاح وہ تیری کرنا چاہتا ہے ویسی اصلاح وہ پہلے اپنی کرتا ہے اقبال نے کیا خوب کہا ہے سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات ہو نہ روشن تو سکون روگ دوام ایسا کی اس پوری گفتگو سے جو بات واضح ہوئی وہ یہی کہ مرآ بننے کے لیے مومن بننا ضروری ہے اپنے اندر مومنانہ اوصاف و کردار پیدا کرنا ہوگا پھر آئینی کی ایک اور خوبی پر نظر ڈال لیجئے کہ وہ صرف آپ کو آپ کی تصویر دکھاتا ہے کسی غیر کے سامنے آپ کی تصویر نہیں رکھتا آپ کو رسوا نہیں کرتا جب آپ اس کے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں تو تصویر محفوظ کر کے دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتا یہی حال بند مومن کا ہے کہ دوسروں کا حال دوسروں کی کمزوریاں دوسروں کے نقائص جس کا اگرچہ اس نے ان انہیں تو احساس دلایا ہے مگر وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے اوروں کے سامنے بیان کرنے کی لذت فضول کی خاطر اسے مثل آئینہ اپنے دل کے اندر محفوظ نہیں رکھتا پھر ایک پہلو یہ بھی ہے جو غور طلب ہے کہ آئینہ اس کو تصویر دکھاتا ہے جو دیکھ آئینہ اس کو تصویر دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے خود چل کر آئینے تک جاتا آتا ہے مومن بھی مثل آئینہ دوسرے کی طرف سے اسی طلب اور اٹھنے کا منتظر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دوسرے کی اصلاح سے پہلے طلب اصلاح اس کے اندر پیدا کرتا ہے وہ اس کے اندر اپنی اصلاح اور اپنی تسکیہ اور تربیت کے لیے فکر و شوق کی آبیاری کو بنیادی اہمیت دیتا ہے اب آئیے حدیث کے تیسرے لفظ پر غور کرتے ہیں کہ مومن اپنی مومنانہ صفات کے ساتھ آئینہ ہے مگر کس کے لیے المومن مراۃ المومن آئینہ مومن کے لیے ہے ایمان سیاری انسان کے لیے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینہ تو صاف و شفاف ہے لیکن اگر کوئی آئینے کے سامنے جا کر آنکھ بند کر لیا پھر دیکھنے والے کی نگاہ بہت کمزور ہے اب وہ جو آئین ہے وہ بھی نہیں مل رہی ہے تو اس کمزور نظر والے کو آئنک کے بغیر کیا دکھائی دے گا خواہ آئینہ کتنا ہی شفاف اور اعلیٰ کوالٹی کا کیوں نہ ہو مگر اس کی محبت اور نصیحت سے ہم اس وقت تک فیض یاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ خود اپنی آنکھیں نہ کھولیں اور دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں یا پھر آئینے میں دیکھ تو رہے ہوں مگر نگاہ میں ٹیڑھ یا کجی ہو تو کیا خاک دکھائی دے گا اپنی نظر کمزور ہو تو اپنی شکل غیر واضح اور مبہم دکھائی دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو مثل آئینہ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز آنکھ کا کھولنا نگاہ کا تیز ہونا ہے نگاہ میں یہ روشنی کہاں سے پیدا ہوتی ہے یہ روشنی ایمان ہی سے پیدا ہوتی ہے اپنی نظر کی کمزوری اور اپنی نظر کی کجی کو دور کرنے کے لیے اللہ نور السماوات والارض سے نور وہ روشنی طلب کرنی ہے جو اس نے اپنی کتاب نور و إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا نسا نساء 174 کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کا کام اس وقت کر سکتا ہے جب وہ دوسرے مومن کی نگاہ میں قرآن کی روشنی ڈالے گا جس طرح آنکھ پر موتیا آ جانے سے سب کچھ دھندلا دھندلا ہو جاتا ہے اسی طرح نفاق فسق و فجور اور دنیا پرستی کے باعث دل کی آنکھوں پر غلاف چڑھ جاتے ہیں دل کی آنکھ پر آنے والے پردے میں جب قرآن و حدیث کی روشنی پڑتی ہے تو وہ پردہ چھٹ جاتا ہے یہ ذمہ داری اس مومن کی بھی تو ہے کہ وہ خود کو سنوارنے کے لیے روشنی کا اہتمام کرے اس لائے احوال کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہونے اور اپنی زندگی کا حساب دینے کا ایمان و یقین تو بنیاد کا کام کرتا ہے مخاطب کے اندر آپ کی عمدہ سے عمدہ نصیحت کیا کارگر ہو سکتی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چیک نہ کرے الغرض حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ مومنانہ صفات ہوں گی تو ہم کسی کے لیے آئینہ بنیں گے اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی کیفیات پیدا کریں گے اور اصلاح احوال پر آمدہ ہوں گے تو پھر آئینہ دیکھ کر صاف ستھرے ہو جائیں گے جائزہ نمبر ایک میرا وجود کس کے لیے مثل آئینہ ہے شوہر والدین اولاد دوست احباب نمبر دو بحیثیت دائی بحیثیت معلمہ مثل آئینہ ہوں نمبر تین کیا کوئی ہے جو میرے لیے مثل آئینہ ہے کیسے بن گیا نمبر چار مومن کا آئینہ بننے کے لیے مجھے اپنے ساتھ کیا محنت کرنا ہوگی نمبر پانچ دوسرا میرا آئینہ بنے اس کے لیے مجھے کیا محنت کرنا ہوگی اصل دولت مند کون ان ابی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس قالغ ان ان النفس صحیح بخاری مسلم ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت مندی مال و دولت کی کثرت و فراوانی کا نام نہیں بلکہ اصل دولت مندی تو نفس کی دولت مندی ہے لغات لیس نہیں ہے القنا دولت مندی ان کثرتی کثرت و فراوانی سے القردی مال و دولت کی الغنا اصلی دولت مندی غنا دولت مندی ہے ان نفس نفس کی تشریح ہمارے ہاں یہ تصور عام یہ تصور عام پایا جاتا ہے کہ خوشحالی عمارت و تونگری آسودگی کا تعلق مال و اسباب کی کثرت سے ہے اونچے اونچے شاندار مناسب و مقام و مرتبے سے ہے حدیث پاک اس تصور کو درست کرتی ہے مال و اسباب کی کثرت کی دوڑ میں بھاگنے والوں پر یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ اصل میں غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں اصل میں غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے آپ نے اپنے گرد و پیش بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس ان کی ضروریات زندگی سے کہیں بڑھ کر عیش و عشرت کے سامان ہر طرف ہوں گے مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہر وقت اس سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس ہرس برابر لگی ہوئی ہے مال ہے کہ سنبھالے نہیں سمتا مال ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا مگر حل میں مزید زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص بڑھتی ہی جاتی ہے ایسے لوگ کیا خاک گنی ہیں یہ تو محتاج لوگ ہیں یہ لوگ دولت کے انبار ہونے کے باوجود احتیاج کا شکار ہے لہٰذا یہ محتاج ہیں اس کے برعکس بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہوں گے کہ ان کی ضروریات ناگزیر حد تک بھی پوری ہوتی نظر نہیں آتی مگر ان کے دل میں مال و دولت کی حوث نہیں ہوتی کیونکہ یہ احتیاط کا شکار نہیں یہی معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا ہے کہ مالداری مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری کا نام ہے مالدار اصل میں وہ شخص ہے جو اپنے سینے میں دل مطمئن رکھتا ہے جس کا دل خوش باش ہوتا ہے پرسکون ہوتا ہے جو دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہوتا ہے مالدار اصل میں وہ ہے جس کے لیے مال و دولت جاہ و مرتبہ عزت و شہرت کا وجود اور عدم وجود برابر ہوں گے اگر ملے تو خوشی نہ ہو اور نہ ملے تو دکھ نہ ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دو درہم کی دو تھیلیاں تھیں اسی وقت سب تقسیم کر دیا اس روز اس روز روزے سے تھی لونڈی کہنے لگی کیا ہی اچھا ہوتا آپ ایک درہم گوشت کے لیے رکھ لیتی جس سے ہم روزہ افطار کرتے فرمایا اگر تم یاد کروا دیتی تو میں رکھ لیتی آپ کو غربا کے پاس جانے کا موقع کبھی تو ملتا ہوگا اپنے گھر کھانے کو ہو نہ ہو مگر آگے بڑھ کر سب کچھ پیش کر دینے والا غنی دل تو ہوتا ہے اس کے برعکس محل نما مکانوں میں آپ کو کچھ پیش کرنے کے لیے بہت لمبی سوچ بچار ہوتی ہے اس لیے کہ محتاج ہوتے ہیں اصل دولت تو دل کا غنی ہونا ہے دل کس کا غنی ہوتا ہے غنا کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد اور اور جڑ کیا ہے اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل دل اس کا غنی ہوتا ہے جسے سب کچھ اللہ مالک الملک شہنشاہوں کے شہنشاہ سے لینا ہوتا ہے جس کی نگاہ اس کے خزانے اس کے خزانے رحمت پر ہوتی ہے اس کے خزانے بخشش پر وہ یقین رکھتا ہے یداہ مبسو مقصو اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں عربی کا ایک شعر کبھی پڑا تھا جس کا مفہوم یہی تھا کہ اس کی بے نیازیاں ہزار نیاز مندیوں پر دلالت کرتی ہیں دنیا و مافیہ سے بے نیاز صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس کا نیاز مند ہو جس کی نیاز مندیاں فقط اللہ کے لیے اور صرف آخرت کے لیے ہوتی ہیں اسی کا دلغنی ہو سکتا ہے جس نے دائمی بہاروں کا سودا چکایا ہو آپ اونچی پرواز پر ہوں تو بڑے بڑے مکانات شاندار گاڑیاں یوں ڈنکی کی طرح نظر آتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور جب نگاہ دائمی قیام گاہوں کے دائمی عائش کدے پر نصب ہو جائے تو پھر متائے دنیا کے لیے ہرس و تما کہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا غنی وہی شخص ہو سکتا ہے جو صرف ایک رب العالمین کا محتاج ہوتا ہے جسے لا عیش الا عیش الاخرہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے بخاری پر اعتبار ہوتا ہے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کی فکر کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیتا ہے اس کے پاس دنیا آتی ہے مگر ناک رگڑتی ہوئی اور جو اور جو دنیا کی فکر میں ہی مشغول رہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا احساس مسلط کر دیتا ہے اس کے معاملات کو الجھا دیتا ہے ساری فکر کے باوجود دنیا بھی اس اس کو اس سے زیادہ نہیں ملتی جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے ترمزی پھر غنا پیدا کرنے کے لیے ایک عملی مشورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو دے رہے ہیں اگر تم مال و دولت میں کسی کو اپنے سے برتر کو دیکھو اور دل میں اس کی حرص پیدا ہو تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو تاکہ حرص و تما کی بجائے شکر کے جذبات پیدا ہوں بخاری جامع ترمزی میں ایک اور حدیث اسی سے متعلق حضرت عون بن عبداللہ بن عطبہ کے حوالے سے بیان بھی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دولت مندوں کی صحبت میں رہا تو اپنے سے زیادہ کسی کو غمزدہ نہ پایا اپنی سواری سے اچھی سواری اور اپنے کپڑوں سے اچھے کپڑے دیکھتا اور غم کھاتا جب غریبوں کے ساتھ رہا تو اس رنج و غم سے آرام حاصل ہو گیا پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لی تازہ کر لیجئے جسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹی تو میری بندگی کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشاغل سے مشاغل سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا تل مزید غنا کے نتیجے میں اور کون کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں گنا ہو تو طبیعت لٹانا جانتی ہے سخاوت کی خوبی پیدا ہوتی ہے جس کا دل غنی ہو وہ اپنا حق لینے سے تو بے نیاز ہے وہ صرف حق دینا جانتا ہے کیونکہ وہ حق دوسروں سے لینے کا محتاج تو ہے ہی نہیں حق دیتا ہے لیتا نہیں کیونکہ اسے اس کی پرواہ نہیں ہے اس کی مزید تشریح اس روایت سے ہوتی ہے جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لوگوں کا جو حق وہ ادا کرو اور جو تمہارا حق ہے وہ اللہ سے مانگو بخاری و مسلم گنا سے شکر گزاری کا وصف بھی پیدا ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار انہیں اطلاع ملی کہ ان کا ایک بحری جہاز سمندر میں غرق ہو گیا تو کہنے لگے الحمدللہ پھر دوبارہ اطلاع ملی کہ وہ خبر غلط تھی جہاز بخیریت ہے تو پھر یہی کہا الحمدللہ غنا ایک ایسی روشنی ہے جس میں ہر طرف شکری شکر کے ترانی ہے جس میں صرف اور صرف اللہ ہی سے اجر پانا ہے جس کے پیش نظر صرف اور صرف دار الخلد دار القرار کی شاندار کامیابیاں ہوں اسے تو ہر مقصد ہر صدمے ہر آزمائش کے اندر بھی شکر کے ایسے ایسے پہلو نظر آتے ہیں اور ایسی ایسی خوشیاں ملتی ہیں جس کا تصور اس دل میں آ ہی نہیں سکتا جس میں غنا نہ ہو میری ایک دوست ہیں اللہ ان سے راضی رہے اور وہ بھی اسی طرح ہمیشہ اللہ سے راضی رہیں سولہ سال کے نوجوان بچی کے اچانک وفات کے اس لمحے دل خراش میں ان کی زبان سے بات بات پر شکر کا کلمہ ان کے دل کے غنی ہونے پر ہی دلالت کر رہا تھا کہنے لگی شکر ہے عین موقع پر ہی اللہ نے جان لے لی اگر بستر پر مدت و معذور کر کے ڈال دیتا تو پھر بھی ہم عاجز تھے شکر ہے کہ مجھے خوش کرنے کو اللہ نے خبر سنوا دی کہ وہ آج روزے سے تھیں شکر ہے کہ وہ ایک ایسے جہان میں چل گئی ہیں جہاں جتنا مرضی کھیلے کودے مجھے کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا بلا روک ٹوک باغات میں سیر و تفریح کرتی رہے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی زندگی کا امتحان بہت مختصر سا لیا لمبے چوڑے مشکل امتحان میں نہیں ڈالا شکر ہے اس رب کا جس نے اس کی ہمسائی کے ذریعے مجھے یہ بھی سنوا ڈالا کہ وہ کل اپنی کسی ہمسائی کی خدمت کے لیے اس کے گھر جا کر نیکی کمانے کا ارادہ رکھتی تھی شکر ہے کہ اس کے قضا روزے مکمل ہونے کی اطلاع اطلاع بھی میں نے سن لی شکر ہے کہ اس نے اس سال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی تھی اور کیا میں اس بات پر شکر نہ کروں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی سعادت بھی بخشی کہ تم پر دو راتیں نہ گزریں کہ تم وصیت لکھ لو یہ سب شکرانی غنی ہی کے ثمرات ہیں اس کے برعکس دل کی تونگری نصیب نہ ہو غنا نہ ہو تو پھر کون کون سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں حرص لال بے قراری شکوہ شکایت رونا دھونا طبیعت ہے کہ خوش ہونا جانتی ہی نہیں عیش قدے میں ہو اور روٹھا بیٹھا ہو دکھوں سے بھرا پڑا ہو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تما سے منع کرتے ہوئے فرمایا لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ سنو نتر مزی اور پھر یہ اسی و لالچ کا نقصان ہے جسے سلف میں سے کسی نے اس طرح بیان کیا ہے تمغہ کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تیرا پیشہ کیا ہے تو کہے گا ذلت حاصل کرنا اور تیری انتہا کیا ہے تو کہے گا محرومی اللہ تعالی ہم سب کو غنی بنائے اس دل کا سارا غنا سارا لالچ سارے شوق ساری حاجتیں سارے ارمان ساری تمنائیں صرف اور صرف اپنے سے وابستہ کر لے صورت الفتح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے تذکرے ہیں جب ان کے باطن کی تصویر کھینچی گئی تو ان کے دل کا حال یہی بتایا گیا کہ اس میں صرف اس ایک پیاری ہستی کے لیے نیاز مندی موجود ہے ماسوا اس کے وہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہیں اور جب تم انہیں دیکھو گے تو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں انہیں مشغول دیکھو گے رب کی خوشنودی کے طلب ہی دل کے غنا ہونے کے باعث بنتی ہے مال و دولت کی کثرت سے آدمی غنی نہیں بنتا اللہ ہی کے لیے خالص ہونے سے دل غنا ہوتا ہے دل غنی ہوتا ہے اس یمنی نوجوان کا تذکرہ بھی سن لیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیرہ افراد پر مشتمل ایک وفد کے ہمراہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد پر خوش ہوئے اور وفد کے ارکان کی خوب عزت و تقریم کی دوران قیام انہوں نے مختلف امور سے متعلق استفسار کیا اور علم دین حاصل کرتے رہے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد واپس چلے جائے اور اپنے اہل وطن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کرے چنانچہ چند دن ٹہرنے کے بعد رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ انہیں عام وفود سے زیادہ ہدایہ و تحائف پیش کرے جب وہ تحائف وصول کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی ساتھی محروم تو نہیں رہا انہوں نے جواب دیا ایک لڑکا جسے ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی ہمارے پاس بھیج دینا واپس جا کر انہوں نے لڑکے سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اپنی کوئی حاجت ہے تو پوری کرا لو لڑکا آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وفد کے ساتھ یہاں آیا تھا جو ابھی آپ کے پاس حاضر ہوا تھا آپ نے ان کی حاجات تو پوری کر دی ہیں ایک میری حاجت بھی پوری کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری حاجت کیا ہے لڑکا بولا میری حاجت میرے ساتھیوں جیسی نہیں ہے وہ لوگ آئے تو اسلام کے لیے تھے لیکن دنیا کا مال و متع لے کر گئے ہیں میں واللہ صرف اس لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں اللہ سے یہ دعا کرے کہ وہ میری مغفرت فرمائے مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لڑکی کی طرف رخ پھیرا اور دست دعا اٹھا دیے اللہ مغفر لہو ورحمہ وض غناہ فی قلبہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اس پر رحم فرما اور اس کے دل کو غنی کر دے پھر اس لڑکے کو بھی ویسے ہی تحائف عطا کرنے کا حکم دیا جیسے اس کے ساتھیوں کو دیے جا چکے تھے اس کے بعد یہ حضرات خوش خوش امن روانہ ہوئے اس واقعے کو کافی عرصہ بیت گیا حجت الوداع کے موقع پر یہ لوگ مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اپنا تعارف کرایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس لڑکے کا کیا حال ہے جو تمہارے ساتھ آیا تھا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسا آدمی ہم نے کوئی نہیں دیکھا نہ اس جیسا قناعت کرنے والا شخص ہمارے علم ہے اگر لوگ ساری دنیا کا مال و دولت بھی آپس میں بانٹ رہے ہوں تو ان کی طرف التفات نہیں کرتا اس پر آپ نے فرمایا الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس کی موت بھی عالم یکسوئی میں واقع ہوگی ان میں سے ایک صاحب نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہر شخص یکسوئی کے عالم میں نہیں مرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا بعض لوگ پراگندگی پراگندی فکر کے ساتھ مرتے ہیں وہ بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی خواہشات ان کے افکار ان کے پروگرام اور منصوبے کہاں کہاں لیے پھرتے ہیں ایسے لوگ جو عالم نزا میں بھی ایک سو نہیں ہوتے اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس چیز کے غم میں اور کس حالت میں مر رہے ہیں یہ سن کر انہوں نے کہا ہاں وہ نوجوان تو ہمیں بہترین زندگی بسر کر رہا ہے دنیا کی محبت اس کے دل میں مطلق نہیں ہے اور اللہ کے دیوے رزق پر قانی ہے طبقات ابن اسعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا جو طوفان اٹھا اس کی زد میں بہت سے اہل امن بھی بہہ گئے اس موقع پر یہی نوجوان اپنی قوم کو خدا یاد دلاتا رہا اور انہیں اسلام کی حقانیت اور قدر و قیمت بتاتا رہا نتیجتاً اس قوم کا کوئی فرد مرتد نہ ہوا یہ پورا واقعہ الغنا غنن الغنا غنن نفس کی کتنی خوبصورت عملی تصویر ہے اور احادیث میں دل کو غنی کرنے کی دعا کتنی دل نشین ہے اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا اے اللہ میں سے ہدایت کا تقوا کا پاک دامنی کا اور غنا کا سوال کرتا ہوں جائزہ نمبر ایک حضور اکرم صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی اس بات الغنی غنی نفس نے کتنی بہنوں کو اپنے دل کا جائزہ لینے پر متوجہ کیا نمبر دو میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہ بانی مشکل تو ہے مگر ناممکن تو نہیں ہے نا نمبر تین غنا کا وصف اپنے اندر پیدا کرنے میں کون سی تدبیر کو زیادہ کارگر پایا نمبر چار اس خوبی کو اپنانے سے آپ کو نقد کیا فائدہ ہوا دعا عبادت کی ہے ان ابن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبادت ثم هذه آیا ادعونی استجب ان لن قن عبادتی سید كل جہن مداخرین ترجمہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہی ہے پھر یہ آیا تلاوت فرمائی مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور و ذلیل خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے لغات الدعاء دعا ہوا یہ وہی وہ العبادہ عبادت ثم کر پھر پڑا حاض ہل آیا یہ آیت ادعونی پکارو مجھے استجیب میں قبول کروں گا لکم تمہاری تمہارے لیے بھی ان بے شک الزین او لوگ جو لوگ یس تغبرون تکبر کرتے ہیں ان عبادتی میری عبادت سے سید خلون جلد او داخل ہوں گے جہنم جہنم داخرین ذلیل و خوار ہو کر تشریح تشریح حدیث دعا ہی کو عبادت قرار دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معان بعد یہ آیت تلاوت فرمائی ادعونی استجب لکم ان استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین سورة المومن آیت نمبر سکسٹی مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اس آیت میں دعا اور عبادت کو مترادف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا عین عبادت ہے جان عبادت ہے یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے سنون الترمزی پکارنے کو دعا کہتے ہیں اور عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور مکمل اطاعت کا نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس سے مانگنا مکمل اطاعت کی روح ہے کیسے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود دعا کی اصل حقیقت پر غور کرنا ہوگا دعا پکارنے کو کہتے ہیں ہم پکارتے کس کو ہیں وہ جو موجود ہو جو موجود ہی نہ ہو اسے ہم کیوں آواز دیں گے ہم پکارتے اس کو ہیں جو قریب ہو جو دور بہت دور ہو اسے کیوں کر پکاریں گے ہم پکارتے اسی کو ہیں جو سنتا ہو جو سن ہی نہ رہا ہو اسے پکارنا فضول ہے ہم پکارتے اسی کو ہیں جو سن کر مدد کو آتا ہو جو مدد کو آنے کے لیے تیار نہ ہو اسے کیوں پکاریں گے ہم پکارتے اسی کو ہیں جو مدد کی قدرت رکھتا ہے جو خود بے بس پڑا ہو اور خود اپنے بکھیڑوں میں جکڑا ہوا ہو وہ ہماری مدد کیسے کر پائے گا سو اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کا استحضار کہ وہ موجود ہے انی مغی ربی میرا رب میرے ساتھ ہی تو ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کچھ بھی تو دور نہیں میری شیرک سے زیادہ میرے قریب ان اللہ یحول بین المر مری انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے یعنی میرے اور میرے دل کے درمیان میں ہے دل سے بھی زیادہ قریب ہے ہوا این معم تم تم جہاں کہیں چلے جاؤ تمہارے ساتھ ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر دم موجود ہونے کا یقین اگر آپ کے رگو پے میں سرائط کرتا ہو تو پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں اس کی نافرمانی کی جرعت نہ کر سکیں آپ ملازمہ کے سر پر سوار ہوں تو صفائی اچھی طرح کرتی ہے آپ ادھر ادھر ہو جائیں سامنے موجود نہ ہو تو پھر کہاں کہاں سے کیسی کیسی ڈنڈی مارتی ہے دعا کو حول عبادہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر دم ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے یقین کا نام ہے اور یہی یقین ہے جو ہمہ وقت اطاعت کی بنیاد اور اصل طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کی وہ سمیع ہے انی اسمع یقیناً میں سنتا ہوں اور سمیع بھی اس شان کا کہ وہ تو میری ان خامور صداؤں ندا ان خفیہ کو بھی سنتا ہے میں نے عالم و ماتو وس وسو بھی نفس اور ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو بھی جانتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ایسا ادراک اور اتنا گہرا شعور ہے جس کی وجہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں ہاں یہی احساس جب رگ پہ میں جذب ہوتا ہے اور ہڈیوں کے غودے تک پہنچتا ہے کہ وہ سمیق ہے تو سرتاپا اطاعت بن جاتا ہے وہ سمیق ہے تو کیسے جھوٹ بولوں کیسے غیبت کروں چغلی کیسے کھا سکتی ہوں تعان و تشنی کیسے کر سکتی ہوں غصے میں اول فعول کی جرعت کیسے وہ سمیع ہے سن لے گا اور پھر جب دعا نے یقین بھی دیا ہو کہ وہ ان وہ ان کہی کو بھی سنتا ہے تو پھر اس یقین کے باوجود دل کو کیسے گندہ رکھ سکتی ہوں اور وہ جو حسد بغض کینہ کبر تحقیر نے اس اس دل میں بڑبڑاہٹیں اور خاموش فکرے چست کر رکھے ہوتے ہیں وہ سب بھی تو دم توڑ جاتے ہیں کہ وہ سن لے گا تو دعا قوت عبادہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی اطاعت کا سچ چشمہ ہے اور اللہ کی نافرمانی پر بند باندھتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی صفت پر یقین اور اعتبار کہ اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اسے مدد کے لیے پکارا جائے آپ کے جسم و جان میں خون کی طرح گردش کرے تو آپ ماں سوا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں آپ کی امیدوں آرزوں اور مدد کا مرکز و محرو محور صرف اللہ کی ذات بنتی ہے تو پھر صرف ایک ہی آقا کے وفادار بنتے ہیں اسی کا نام تو عبادت ہے دعا کو آپ کیسے ہول عبادہ نہیں کہیں گے کہ دعا نے ہی آپ کے اندر اپنی بے بسی اپنی عجز اپنی درماندگی اپنی فقیری اور اللہ تعالیٰ کے علا کل شعین مقتدیر ہونے پر مان دیا ہے اور اس کی قدرت کاملہ پر یقین رکھنے والا اس کے مقابل میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے اس کی آفیت اسی میں ہے کہ وہ اس کے حضور سر ڈال دے اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دے اپنی رائے اپنا خیال اپنا عمل اپنا رویہ اپنا برتاؤ اپنی آزادی سب اس کے حوالے کر دے اسی کا نام عبادت ہے دعا یقیناً اس طرح اطاعت کی قوت محرکہ بنتی ہے سبحان اللہ دعا غائب کو حاضر کر دیتی ہے ہو معکم اینما این تم کا یقین بٹھاتی ہے ان الامر للہ واللہ غالب العلا امر کا یقین جڑ پکڑتا ہے یفقلو ما یشاہ دعا ہی کے ذریعے ان تمام بنیادی عقائد پر اعتماد مضبوط ہو جاتا ہے دعا اصل میں معرفتی الہی کا شاہکار ہے اللہ تعالیٰ سے آشنائی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نام ہے دعا تو اللہ تعالیٰ سے آپ کے سچے تعلق کی مستقل دلیل ہے دعا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہر دم موجودگی انتہائی قربت اس کا آپ کے تمام جزوی معاملات میں غائب درجہ ذات ذاتی دلچسپی اور ان کو حل کرنے میں آپ کی مدد پر آپ کے احساس کو بیدار کرتی ہے اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو صفات الہی کا یہ شعوری استحضار کیسے ہوگا اپنے عجز کا احساس نہ کرنا اور اللہ کی قدرت کاملہ پر اعتبار کو نہ بڑھانے کی کوشش اللہ کی غضب کی موجب بنتی ہے دعا کے سلسلے میں چند بنیادی باتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے دعا اور قبولیت دعا میں بسا اوقات ایک لمبا فصل ہوتا ہے آپ اس فصل سے گھبرا جاتے ہیں طویل مدت اسے پکار رہی ہوں آخر دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے تو یہ کہنا جلد بازی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی اور وہ یہ کہہ کر تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے صحیح مسلم دعا کی قبولیت میں بے سبب دیر نہیں ہوتی ہے آپ بھی تو اپنے بچے کے منہ سے نکلی ہر بات ہر مقام پر اسی شکل میں تو پورا نہیں کرتی بچہ آپ کی ٹانگوں سے لپٹا رو رو کر ضد کر رہا ہے کہ آئس کریم چاہیے ابھی کھانی ہے آپ افورڈ کر سکتی ہیں آپ ماں کا دل رکھتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آئس کریم کھانا بچے کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے آپ باوجود قدرت رکھنے کے اسے اس لمحے آئس کریم لے کر نہیں دیتی پھر آپ ہی کسی مناسب وقت میں اس کے لیے آئس کریم خود منگواتی ہے یہ جو دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی ہے اس کا راز بھی تو یہی ہے کہ وہ ستر ماؤں سے بڑھ کر خیر خواہی کا علم رکھنے والا جس وقت جس شکل میں جتنا جس کے لیے جہاں تک خیر سمجھتا ہے وہ اسے نماز دیتا ہے اور جب نہیں نوازتا تو وہ چیز اس وقت اس شکل میں مناسب نہیں ہوتی اس کے دینے میں بھی خیر ہے اور اس کے نہ دینے میں بھی خیر ہے بیدی کل خیر کا مفہوم بھی تو یہی ہے یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر اعتبار دل میں بٹھاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو شخصیت اور جو سیرت و کردار آپ کا بنتا ہے وہ راضی برضا کا ہے اور راضی برضا رہنا قائم عبادت ہے دعا کی قبولیت کی ان تین شکلوں کو یاد رکھا جائے جس کی وضاحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک اسے ضرور عطا فرماتا ہے نمبر ایک دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے نمبر دو اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیر اجر بنا دیتا ہے نمبر تین دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے صحابہ کرام نے سن کر عرض کیا تب تو ہم کثرت سے دعا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر یعنی اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں دعا کے بارے میں ایک الجھن جو بہت سے ذہنوں میں شیطان ڈالتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی غالب حکمت اور مصلحت کے لحاظ سے فیصلہ کر بھی چکا ہے وہ رفیقت الاقلام و جفت الصحوف سنونِ ترمیزی جو کچھ طے ہو چکا ہے رونما ہو کر ہی رہے گا پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت کو نکال دیتی ہے قرآن کی آیت اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے وقال رب کم ادغنی استجب لکم صورت المومن سکسٹی اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ عباد اللہ بِالدُّعَائِ عط حدیث حسن اے اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو حضرت حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب غایت درجہ حیا اور کرم کی صفت رکھتا ہے جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ انہیں خالی واپس کر دے سنن ترمزی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ چاہیے چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے اسے چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ کرے سنن ترمزی حدیث حسن دعا کے سلسلے میں یہ بات بھی دل میں بٹھانے کی ہے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو بہرحال ایک بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے رب کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتی ہیں تو اس سے دعا مانگ کر گویا آپ نے اس کی آقائی اور اس کی عظیم ترین بالادستی کا اعتراف کیا ہے اور اپنی بندگی و عاجزی اور اپنی بے بسی و درماندگی کا اقرار کیا ہے یہ اعتراف اور اقرار بذات خود جانی عبادت ہے جس کی وجہ سے آپ کسی حال میں بھی محروم نہیں رکھی جائیں گی قطع نظر اس بات سے کہ وہ خاص چیز ایک خاص شکل میں آپ کو عطا کی جائے جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا انتعا یم مما نزل و مما لم ينزل سنن ترمزی حدیث حسن یقیناً دعا نافع ہے ان امور کے بارے میں جو پیش آ چکے ہیں اور ان کے بارے میں جو ابھی پیش نہیں آئے دعا مانگنا تو ہر فرد کو آتا ہے قبولیت کی خواہ شرائط کے حوالے سے جو بات واضح طور پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رزق رزق حلال ہو رزق حرام کی صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار آلود پراگندہ بالوں کے ساتھ حج یا جہاد کے لیے آتا ہے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا مانگتا ہے اے میرے رب اے میرے رب اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اور پہننا حرام مال سے ہے حرام مال سے ہی پرورش کیا گیا ہے ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی مسلم دعا کے سلسلے میں یہ پہلو بھی اہم ہے کہ ہم ہمیں دعائیں کس سے سیکھنی ہیں سبحان اللہ دعا سکھا بھی وہی رہا ہے جسے قبول کرنی ہے عرش والے نے فرش والے سے جب کلام کیا قرآن اللہ کا کلام ہی تو ہے تو مانگنے والی دعائیں بھی تو سکھلا دی قرآن دعاؤں کے نام سے مجموعہ آپ کو الگ سے بھی مل جائے گا اہل ایمان کو مختلف حالات سے گزرتے ہوئے ان کی ضروریات کے حوالے سے ستر سے زائد دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں درج ہیں آپ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ دوران تلاوت ان قرآنی دعاؤں کو ہائی لائٹ کر دیجئے پھر یاد کرنے کی مشق اور دعا مانگنا اپنے اوپر لازم کر لیجئے پھر وہ دعائیں ہیں جو اس مہربان ہستی نے سکھائی ہیں جو مستجاب دعوات تھے جن کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہوا ہے ہم ان مصنون مبارک الفاظ میں سے اس کو پکارنے کی کوشش کریں ایک محتاط اندازے کے مطابق مصنون دعاؤں کی تعداد سات سو کے قریب ہے مختلف احوال مقام اور اوقات سے متعلق مصنون دعاؤں کے لیے مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کریں اور ان کے ورد کو اپنا معمول بنائیں نمبر ایک مناجات مقبول از اشرف علی تھانوی رحم اللہ نمبر دو اسکار مسکونہ از امام ابن القیوم الجوزیہ رحم اللہ ترجمہ از خلیل احمد حامدی نمبر تین معرف الحدیث جلد پنجم باب اسکار و دعوات از منظور عمانی نمبر چار دعا کے مسائل از اقبال کیلانی نمبر پانچ حسن المسلم از سعید بن علی القحطانی نمبر چھ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں از محمد فاروق خاص نمبر سات معصورات اسکار اور وظائف از حسن البنا شہید رحم اللہ ترجمہ از آباد شاہ پوری عبد الغفار عزیز نمبر آٹھ دعائے خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم از سید ابو الحسن علی ندوی رحم اللہ نمبر نو صلاح المومن از عبدالبر اسری فلاحی قرآن مجید اور احادیث میں بیان کردہ جامعہ دعاؤں جامع دعاؤں کے ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں گی تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دعاؤں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہماری تربیت کی ہے یہ دعائیں ہماری زندگی کے کس پہلو کی تربیت کرتی ہیں دعائیں ہماری آرزوئیں چاہتوں کی آرزوئیں چاہتوں کی امنگوں کی خواہشات کی اور تمناؤں کی تربیت کرتی ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ چاہائیں چاہے جانے کے لائق مانگے جانے کے لائق کیا کیا چیزیں ہیں گویا دعائیں بذات خود ہماری شوق امنگ آرزو اور تمنا کی سمت متعین کرتی ہیں ہماری فرمائشیں کون سی ہونی چاہیے یعنی وہ ہزاروں یعنی وہ ہزاروں خواہشیں کیا ہوں کہ جن پر دم نکلے اس وقت اس وقت میرے سامنے معرف الحدیث جل پنجم اسکار و دعوات میں سے جامع اور ہماگیر دعاؤں دعاؤں کا باپ کھلا ہے جس کا لفظ لفظ بند مومن کی اصل امنگوں اور اصل شوق کو بیان کیا کر رہا ہے تین اور دنیا دونوں حالتوں کی سلامتی آخرت کی درستگی موت کے وقت ہر شر سے راحت اور حفاظت کا وسیلہ ہدایت تقوی پاک دامنی مخلوق کی نامحتاجی عفت و پاک دامنی اچھے اخلاق اور راضی برضا باطن کو ظاہر سے اچھا اور ظاہر کو بھی نیکی سے آراستہ ایسے گھر والے صالح مال و اولاد جو نہ خود گمراہ ہوں نہ دوسروں کے لیے گمراہ کن ہوں نعمتوں کے شکر کی عظمت و اہمیت کو سمجھوں تیرا تیرا ذکر کثرت سے کروں تیری نصیحتوں کی پیروی تیری وصیتوں اور حکمتوں سے غفلت نہ برتوں سراپا اطاعت بنوں اپنے حضور عاجزی و نیاز مندی سے جھکنے والا بنا دے نرم دل اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ایسا ایمان دے جو آخرت پہ حجت بنے میری زبان کو ٹھیک چلنے والی بنا دل کو ہدایت اور سینے کو کینا کپٹ اور ہر قسم کے کھوٹ سے پاک کر ایسا قول اور عمل دے جو جنت کے قریب کر دے ہر اس قول اور عمل سے پناہ دے جو جہنم سے دور کرنے والا ہو ہر فیصلہ جو تیرے حق میں کرنے والا ہے خیر کا ضامن ہو تیری رحمت کو واجب کر دینے والے اعمال ہر گناہ سے محفوظ رہنے ہر نیکی کی توفیق جنت کا حصول جہنم سے نجات کھڑے بیٹھے ہر حالت میں میرے اسلام کی حفاظت اچھے عمل کی توفیق برے عمل کو چھوڑ دینے کی توفیق اپنے مسکین بندوں سے مجھے محبت دے میرے دل کو نفاق سے میرے اعمال کو ریا کی آمزش سے میری زبان کو جھوٹ سے میری آنکھوں کو نظر کی خیانت سے پاک صاف کر دے دین کے معاملے میں استقامت ثابت قدمی ہدایت سوج بوجھ میں پختگی قلب سلیم قلب سلیم عمر بھر اپنی بندگی بہترین عمل پر خاتمہ پاک صاف زندگی اور آخرت کی طرف ایسی مراجت ہو جس میں رسوائی نہ ہو پل بھر کے لیے نفس کے حوالے نہ کر سماعت و بصارت اور قلوب میں بیوی بچوں میں برکت نفس کو تقوا سے آراستہ فرما دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کی توفیق دے میرا حال ایسا بنا کہ تیرے حضور حاضر ہونے تک تیرے قہر و جلال سے میں ہر وقت ترساں اور لرزاں رہوں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے عذاب اور غضب کے خوف سے آنسوں کی بارش برسا کر دل کو سیراب کریں مجھے ایسا کر دے کہ کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیری محبت اور ساری چیزوں سے زیادہ تیرا خوف ہو اپنی ملاقات کا شوق مجھ پر طاری کر دے اتنا کہ دنیا کی ساری حاجتوں کا احساس اس کی وجہ سے فنا ہو جائے مجھے ان کاموں میں تقویت دے جو تجھے محبوب ہیں اور جو رغبت و چاہت کی چیزیں تو نے مجھے عطا نہیں کی میں اس فراغت کو ان کاموں میں استعمال کروں جو تجھے محبوب ہیں میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ میری انتہائی خوشی اس بات کو بنا کہ میں پورا پورا مسلم بن جاؤں وغیرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بند مومن کی آرزوں کی یوں تشریح کی ہے جو دعاؤں میں ڈھل کر عرش تک پہنچتی ہے جو دعائیں اس وقت ہم تڑپ تڑپ کر صدق دل سے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہیں اگر چہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسی سے مانگو حاجات کی دنیا حاجات دنیا کی فریادیں یقیناً اسی سے کرنی ہیں مگر یہ ہماری دعاؤں میں اور قرآن و مصنون دعاؤں میں کیا نسبت ہے دنیا کے مزید دنیا کے عیش دنیا کی آسائشیں دنیا کی عیاشوں کے گرد گھومنے والی ضروریات کے لیے کتنی دعائیں ہیں اور بدی اور ابدی جہان کی کامیابیوں کی ضروریات کے لیے کتنی التجائیں ہیں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن و مصنون دعائیں بسات خود مجھ سے کہہ رہی ہیں میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے دعائیں تربیت کا کتنا بہترین سامان ہے دعائیں کردار ساز ہیں سیرت بنا رہی ہیں ہمیں اندر باہر سے سجا رہی ہیں اور حسین جنت کا حسین مکین بنا رہی ہیں ہر دعا عمل کا ایک پروگرام اور ایک پلاننگ ہے جو آپ کے سپرد کر رہی ہوں اللہ آتی نفسی تقواہ اے اللہ میرے نفس کو تقوا عطا کر کہنے والا تقوا کی راہ کو کیوں کر نہ دیکھے گا تقوا کی راہ پر چلنے والوں سے رشتہ کیوں نہ جوڑے گا تقوا کے منافی گفتار و کردار حرکات و سکنات سے کیوں نہ بچے گا دل سے تقوا کو طلب کرے پھر اسلام کے راستے پر آخری گنجائش اور رعایت تلاش کرنے پر آخر کیسے راضی ہو سکتا ہے وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے ہماری یہ دعا جب بلند ہوتی ہے تو پھر پلٹ کر ہم سے کچھ پوچھتی بھی ہے پوچھتی بھی تو ہے کہ تم نے کیا مانگا صرف متقی نہیں متقیوں کا امام کیا واقعی ماڈریٹ اسلام کا تو پھر ہر تصور کھرچ کھرچ کر ذہنوں سے نکالنا ہوگا متقیوں کی امام انبیاء کرام ہیں حضور کی ذات اقدس ہے اور صحابہ کرام ہیں کیا آج کی اکیسویں صدی میں ہم حقیقتاً اس بات پر خوش ہیں کہ ہماری اپنی نسل ترجیحات دنیا و آخرت کے ابواب میں متقیوں کی امام کے مشابہ ہو جائیں ضرورت ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم دعاؤں کے الفاظ کے معنی جانتے ہوں ہم دعائیں پڑھ نہ رہے ہوں مانگ رہے ہوں مانگنے کا تعلق دل کی چاہت سے ہے دل کی سچائی سے مانگے تو عطا کرنے والا آپ کو صرف اتنا نہیں دے گا جتنا آپ نے مانگا ہم جب اپنے ننے سے قلب و ذہن کی محدود نظر سمجھ اور چاہت کے بقدر مانگیں گے تو قریب و مجیب رحمان و رحیم البحاب اپنی لامحدود اسوتوں کے بے پایا بے کراں پیمانے سے ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ جائزہ کیا میں نے اس حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے سادگی کا تعلق ایمان سے ہے ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن عندہ الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون الا تسمعون ان البزازتا من الایمان ان البزازتا من الایمان رواہ ابو داود ترجمہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں کیا تم سنتے نہیں یقیناً سادگی ایمان سے ہے یقیناً سادگی ایمان سے ہے لغات ذکر یعنی ذکر کیا یومن ایک دن اندہو ان کے پاس اللہ کیا نہیں تسمعون تم سنتے ان یقیناً بے شک انڈیڈ البزازت البزازتو سادگی من ایمان ایمان میں سے ہے تشریح سادگی کا تعلق ایمان سے ہے ایمان کے کس حصے سے ہے ایمان بالآخرہ سے ہے یعنی دنیا کے بارے میں یہ ایمان و یقین کے وہ عارضی ہے فانی ہے اور آخرت کے بارے میں یہ ایمان و یقین ہے کہ وہ دائمی ہے لازوال ہے اور ابدی ہے کیا آپ بکتی عارضی جلد اور ایک لخت ٹوٹ جانے والی چیز پر اپنا وقت پیسہ اور قوت صرف کرنے کے لیے تیار ہوں گی ہاں جو پائیدار ہے مستقل کام آنے والی ہے اس کے لیے وقت پیسہ قوت توانائی خرچ کرنا مندی کی بات ہے ہم اس چکا چون مادی دور میں منہ زور سیلاب مادیت میں جو غرق ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ دل کا اس ایمان و یقین دل کا اس ایمان و یقین سے خالی ہونا ہے کہ دنیا عارضی ہے دنیا کو ہم نے ابدی مان لیا ہے اسی وجہ سے توکل سرمایہ حیات دنیا کے لیے جھونک رہے ہیں اسی وجہ سے تو کل سرمایہ حیات دنیا کے لیے جھونک رہے ہیں اور کبھی دنیا کو حقیقت میں عارضی مانا ہوتا تو پھر سادگی ہمارا شعار ہوتا یہی وجہ ہے کہ وہ جس کا ایمان بالآخرہ کامل تھا اور جس نے دنیا کی حقیقت دنیا کے بنانے والے سے سمجھ لی تھی کہ وہ متاع قلیل ہے تو ان کا معیار زندگی اس پہلو سے منفرد تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مملکت اسلامیہ کے سربراہ تھے لیکن اس کے باوجود جو معیار زندگی آپ نے پیش کیا اس کی شان کتنی سادہ تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں بہترین خلفہ نے بھی سادگی کا پورا پورا اہتمام کیا اور جن پاک ہستیوں نے سادگی کا ابلند ترین معیار پیش کیا زمانے نے بھی تو صرف انہی کو خلفۂ راشدین تسلیم کیا ہے معلم و مربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا منظر دیکھنا ہو تو آئیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک طرف کھجور کی چٹائی پڑی تھی ایک کونے میں تھوڑے سے جو پڑے تھے دیوار پر ایک بکری کی کھال لٹک رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کھجور کی چٹائی کے نشان موجود تھے اور جسم مبارک پر ایک تہبند اور موٹی چادر تھی صحیح بخاری پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم راز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کیجیے اور اسے پوچھیے تو وہ آپ کی طرز زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھی کہ انہوں نے عروہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے بھانجے ہم کبھی کبھی لگاتار تین تین چاند دیکھ لیتے تھے یعنی دو مہینے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا تھا عروہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی حضرت عائشہ نے جواب دیا دو کالی چیزیں یعنی کھجور کے دانے اور پانی ان پر ہی ہم جیتے تھے بخاری و مسلم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چولہے میں مہینہ بھر آگ نہیں جل رہی ہے صرف کھجور اور پانی پر مہینوں گزر بسر ہو رہی ہے یہ غربت مسکنت مالی مجبوری معاشی بدحالی کا نتیجہ ہے کیا یہ افلاس کے باعث تھا کیا یہ دور عسرت کی داستان ہے جو سنائی جا رہی ہے ہرگز نہیں یہ سادگی یہ فکر مدنی زندگی کا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں دنیا کو فتح کرنے کے لیے چہار جانب آگے بڑھنے کے لیے پابر رکاب تھی جزیرت العرب کے اندر سے مال غنیمت مختلف فتوحات کے نتیجے میں مدینہ کے دارالخلافہ کی طرف دریا کے دھاروں کی طرح بہ رہا تھا عسر کے دور کا اختتام اور عسر کے دور کا آغاز تھا ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویریں سامنے آتی ہیں وہ ہرگز قلت مال کا نتیجہ نہیں اس کے پیچھے اختیار دنیا کی آسائشوں سے قصدن ہاتھ اٹھانا سامانی زندگی سے شعوری گریز اور دنیا سے سوچی سمجھی بے اتنائی نظر آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور اس کے سر و سامان کو خود دھتکار رکھا تھا اس بات کی مزید وضاحت کے لیے وہ حدیث کافی ہے جس میں نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اس طرح سے پیچھے ڈھکیلا تھا جیسے کسی سے بچنے کے لیے ڈھکیلا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان الاجمعین نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مجسم ہو کر میری طرف آئی تھی اور میں نے اس کو دھتکار دیا نگاہوں میں اب تک جھلکتی ہے دنیا نگاہوں میں اب تک جھلکتی ہے دنیا تومات اس کی ساری ساری ہی فتنہ گری کر کا سادگی کا جو نقشہ آپ علیہ السلام نے پیش کیا اپنے اہل بیت کے لیے بھی یہی پسند فرمایا کیونکہ اہل بیت تا اہل بیت تا قیامت معلم و داعی کی حیثیت رکھتے تھے چاروں خلفہ کا طریقہ بھی یہی سادگی تھا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے لیکن پھر کیا ہوا دنیا داروں کا تذکرہ نہیں کر رہی ہوں ہمارے ہاں بد نصیبی سے حال یہاں تک آن پہنچا ہے کہ اپنی تمام تر تعیشات تیوشات زندگی پر ایک تفاقر اور تقاصر کا جذبہ رکھتے ہوئے اس پر اسلام کا تڑکا لگانے کو وہ اماں بعمتی ربک فحدث کی آیت زبانی سنا کر قرآن پر اپنے عمل کا ثبوت پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے دیے کا اظہار تو کرنا چاہیے یہ تو تحدیث نعمت ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم طلبی سے ابلیس کا شکار ہیں میری بہنوں سچ کہو قرآن کے مطالب کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا وہ ہستیاں جنہوں نے بغیر کسی واسطے کے براہ راست آفتاب نبوت سے روشنی حاصل کی نہ ان سے بڑھ کر فہم قرآن کسی کے پاس ہے نہ ان سے بڑھ کر عالم قرآن کوئی اور ہے وہاں تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم غزو تبوک تبو کے موقع پر پورا پورا مال اور نصف مال تحدیث نعمت کے طور پر سب ملت بیدا پر قربان کرتے دکھائی دیتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی تحدیث نعمت دیکھنی ہو تو قیمتی سامانی تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطاریں دیکھ لیں اور ابو دہدہ اور ام دہدہ کے اس نخلستان کو دیکھ لیں جس کا سودا تحدیث نعمت کے طور پر منعم حقیقی ہی کے ہاتھوں چکایا گیا یہ کس نے کہہ دیا کہ دنیا پرستی حوث پرستی اور نمائش کے پہاڑ کو تحدیث نعمت کی آڑ میں بلند سے بلند تر کرتے جاؤ اب ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی سن لیجئے جو آپ علیہ السلام نے جو آپ علیہ صلاۃ السلام اپنے لیے مانگا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگار محمد کے گھر والوں کو روزی بس ضرورت کے مطابق دے بخاری و مسلم پھر وہ جس نے ان البزازتہ من الایمان کا سبق دیا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کسی راستے سے گزرے ایک بلند عمارت نظر آئی فرمایا ایک کس کا مکان ہے لوگوں نے ایک انصاری کا نام لیا آپ علیہ السلاۃ السلام خاموش ہو گئے اور جب انصاری آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے منہ پھیر لیا انہوں نے دوستوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا وہ انصاری فوراً گئے اپنے مکان کو منہدم کیا آپ علیہ السلات السلام دوبارہ جب ادھر سے گزرے تو فرمایا وہ عمارت کیا ہوئی تو لوگوں نے سارا حال سنایا اس پر آپ علیہ السلات السلام نے فرمایا ہر وہ مکان جو ضرورت سے زائد ہو صاحب خانہ کے لیے وبال ہے ابو داود ایک بار آپ علیہ السلات السلام کسی غزوے سے واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑے شوق سے گھر کو سجا رکھا تھا اور ایک رنگین پردہ بھی لگایا تھا آپ علیہ السلات السلام تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ناگواری کے تاثرات تھے آپ علیہ السلام نے سوال کا جواب آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب نہ دیا پھر خود اپنے ہاتھ سے پردے کے دو ٹکڑے کر دیا اور فرمایا اللہ نے ہمیں مٹی اور پتھر کو آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے ابو داود سیرت کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سن کر اکثر تبدیلی کا عمل تو صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جن سے حضور علیہ السلام کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی حضور علیہ السلام سلام کا جواب نہ دیں حضور صلاۃ حضور علیہ السلاۃ السلام منہ پھیر لیں تو یہ ناقابل تصور صدمہ اور دھچکا ہی ہے جو طرز زندگی میں گہری تبدیلی کا باعث بنتا ہے اور جہاں حضور علیہ السلام کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ ہو وہاں پر مادیت کا بہت تیز سے تیز تر ہوتا جاتا ہے پھر حضور علیہ السلام کا قول بھی یاد رکھنے کا ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جو اسلام لایا بس ضرورت بھر سامان رکھا اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس پر وہ قانی رہا مسلم جس کو حضور علیہ السلام خوش نصیب کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ قابل رحم ہوتا ہے ہم اس پر ترس کھا رہے ہوتے ہیں ہائے بیچارہ سہولیات زندگی سے محروم سخت حالوں میں ہے بڑ مشکل زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے حضور علیہ السلاۃ السلام اور ہمارے سوچنے کے انداز میں اتنا زیادہ فرق کیوں آ رہا ہے کیا اسی کا نام ہے حضور علیہ السلاۃ السلام کی باتوں پر ایمان لانا بار بار سوچئے ایک واقعہ سنانے کو جی چاہتا ہے جو کہ دوسری صدی ہجری کی ابتدا کا ہے مولانا سید ابو العلا مودودی رحم اللہ نے اسے اپنے ایک مضمون مسلمان کی طاقت کا اصل ممبا میں بیان کیا ہے جو آپ کی مشہور کتاب تنقیحات میں ہے آپ یہ واقعہ انہی کی زبانی سن لیجیے نبی علیہ صلاۃ السلام کی وصال کو صرف ایک صدی گزری تھی مسلمان ایک زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا پر چھا رہے تھے ایران روم مصر افریقہ اسپین کے وارث ہو چکے تھے دلوں میں ایمان تھا سماوتات کا نظام بھی قائم تھا مگر پھر بھی جو لوگ عہد صحبہ کے فاقہ کش خستہ حال صحرا نشینیوں سے زور آزمائی کر چکی تھی انہوں نے ان سر و سامان والوں اور ان بے سر و سامانوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق محسوس کیا رتبیل جو اس وقت سجستان کا فرما روا تھا اس نے بنی امیہ کے عمال کو خراج دینا بند کر دیا جب یزید بن عبد الملک کو خراج خراج طلب کرنے کے لیے رتبیل کے پاس بھیجا تو کہنے لگا وہ لوگ کہاں گئے جو پہلے آیا کرتے تھے ان کے پیٹ فاقہ زدوں کی طرح ٹپکے ہوئے ہوتے تھے پچکے ہوئے ہوتے تھے پریش پیشانیوں پر سیاہ گٹے پڑے رہتے تھے کہاں گیا وہ لوگ تو کہا گیا وہ لوگ تو گزر گئے اس پر رتبیل نے ایک دشمن کی حیثیت سے جو کچھ کہا وہ دوستوں اور ناسیحوں کے ہزار وا وازوں سے زیادہ سبق آموز ہے کہنے لگا اگرچہ تمہاری صورتیں ان سے زیادہ شاندار ہیں مگر وہ تم سے زیادہ عہد کے پابند اور تم سب سے زیادہ طاقتور تھے پھر مزید لکھتے ہیں کسی عمارت کا استحکام اس کے رنگ و روگن نقش و نگار زینت و آرائش سہن و چمن اور ظاہری خوشنمائی سے نہیں ہوتا نہ مکینوں کی کثرت نہ ساز و سامان کی افراد اور اسباب و آلات کی فراونی اس کو مضبوط بناتی ہے اگر اس کی بنیادیں کمزور ہوں دیواریں کھوکھلی ہوں ستونوں کو گھن لگ جائے کڑیاں اور تختے بوسیدہ ہو جائیں تو اس کو گرنے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی خواہ وہ مکینوں سے خوب معمور ہو اور اس میں کروڑوں روپے کا مال و اسباب بھرا پڑا ہو اور اس کی سجاوٹ نظروں کو بھاتی اور دلوں کو موہ لیتی ہو تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو تمہاری نظریں تمہاری نظر مد نظر پر اٹک کر رہ جاتی ہے مگر حوادی سے زمانہ کا معاملہ نمائش مظاہر سے نہیں بلکہ اندرونی حقائق سے پیش آتا ہے اور عمارت کی بنیادوں سے نبرت آزما ہوتے ہیں دیواروں کی پختگی کا امتحان لیتے ہیں ستونوں کی استواری کو جانتی ہیں اگر یہ چیزیں مضبوط اور مستحکم ہوں تو زمانے کے حوادث ایسی عمارت سے ٹکرا کر پلٹ جائیں گے اور وہ ان پر غالب آ جائے گی خواہ و زینت و آرائش سے اکثر محروم ہو ورنہ حوادث کی ٹکریں آخر کار اس کو پاش پاش کر کے رہیں گی اور اپنے ساتھ مکینوں اور اسباب زینت کو بھی لے بیٹھے گی ٹھیک یہی حال حیات قومی کا بھی ہے ایک قوم کو جو چیز زندہ اور طاقتور اور سربلند بناتی ہے وہ اس کے مکان اس کے لباس اس کی سواریاں اس کے ازواب عائش اس کے فنون لطیفہ اس کے کارخانے اس کے کالج نہیں بلکہ وہ اصول ہیں جن پر اس کی تہذیب قائم ہوتی ہے اور پھر ان اصولوں کا دلوں میں راسخ ہونا اور اعمال پر حکمراں بن جانا یہ تین چیزیں یعنی اصول کی صحت ان پر پختہ ایمان اور عملی زندگی پر ان کی کامل فرما روائی حیاتی قومی میں وہی حیثیت وہی حیثیت رکھتی ہے جو ایک عمار میں اس کی مستحکم بنیادوں اس کی پختہ دیواروں اور اس کے مضبوط ستونوں کی ہے جس قوم میں تینوں چیزیں بدرجہ عتم موجود ہوں وہ دنیا پر غالب ہو کر رہے گی اس کا کلمہ بلند ہوگا اللہ کی زمین میں اس کا سکہ چلے گا دلوں میں اس کی دھاگ بیٹھے گی گردنیں اس کے حکم کے آگے جھک جائیں گی اور اس کی عزت ہوگی خواہ وہ جھونپڑی میں رہتی ہو پھٹے کپڑے پہنتی ہو فاقوں سے اس کے پیٹ پٹکھے ہوئے ہوں اس کے ہاں ایک کالج بھی نہ ہو اس کی بستیوں میں ایک بھی دھواں اڑانے والی چمنی نظر نہ آئے اور علوم و صنعات میں وہ بالکل صفر ہو تم جن چیزوں کو سامانی ترقی سمجھ رہے ہو وہ محض عمارت کے نقش نگار ہیں اس کے قوائم و ارکان نہیں ہیں کھوکھلی دیواروں پر اگر سونے کے پترے بھی چڑھا دو گے تو ان کو گرنے سے نہ بچا سکیں گے ابھی اس بات کو بہت دن نہیں گزرے ہیں حال ہی میں ویب سائٹ پر ایک تحریر فقط تبیرو یا اول الابصار کے نام سے دیکھنے کا اتفاق ہوا 1973 کی بات ہے عرب اسرائیل جنگ چھننے کو تھی ایک امریکی سینیٹر جو اسلحہ کمپنی کا سربراہ تھا ایک اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس گیا اس نے ایک گھریلو عورت کے مانند سینیٹر کا استقبال کیا کچن میں بٹھایا چائے کی پیالی بنائی دھوئی جگہ پر رکھی اس نے اس دوران طیاروں میزائلوں توپوں کا سودا شروع کر دیا اور بھاؤ تاؤ کے بعد شرائط طے پا گئیں تو گولڈ گولڈ امائر سینیٹر تو گولڈ گولڈا مائر سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی مجھے یہ سودا منظور ہے آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکریٹری میرے سیکرٹری کے پاس بھجوا دیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسرائیل شدید اقتصادی برہان کا شکار تھا اس کے باوجود اسرائیل کی وزیر اعظم نے اسرائیل کی تاریخ میں خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا یہ سودا اتنا بڑا تھا کہ جب خود اسرائیلی کابینہ کے سامنے آیا تو اس نے اسے رد کیا اور رد کرنے کی بنیاد یہ تھی کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں تک دن میں کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا گولڈا مائر نے ارکان کابینہ کا موقف سنا اور کہا آپ کا خدشہ درست ہی لیکن اگر ہم جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ میں فاتح قرار دے گی اور جب کسی قوم کو تاریخ فاتح قرار دیتی ہے تو یہ بھول جاتی ہے جنگ کے دوران قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور کتنے اور روز کتنی بار کھانا کھایا جاتا تھا اس کے دسترخوان پر شہد مکھن جیم تھا یا نہیں اور ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے یا ان کی تلواروں کے نام پھٹے وہ پرانے تھے فاتح صرف فاتح ہوتا ہے گولڈا مائر کی دلیل وزنی تھی اسرائیلی کابینہ نے اس سودے کو منظوری دے دی آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا اور پھر دنیا نے دیکھا اسی اسلحہ اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازے پر دستک دے رہے تھے جنگ کے ایک عرصے بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گلڈا مائر کا انٹرویو لیا سوال تھا امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی فوراً آپ کے ذہن میں اسی وقت آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی گولڈا مائر نے جو جواب دیا وہ چونکا دینے والا تھا بولی میں نے یہ استدلال اپنے دشمن اپنے دشمنوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا میں جب طالبہ تھی تو مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا انہی دنوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانی حیات پڑھی اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد کا وصال ہوا تو ان کے گھروں میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے لہٰذا ان کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ نے ان کی ذرہ بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کی دیواروں پر نو تلواریں لٹک رہی تھیں میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کے پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنا پڑے تو بھی اسلحہ خریدیں گے خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے گولڈا گولڈا مائر نے اس حقیقت پر اس حقیقت پر سے پردہ تو اٹھا دیا مگر ساتھ ہی انٹرویو نگار نے اس سے درخواست کی کہ اسے آف دی ریکارڈ رکھا جائے شائع نہ کیا جائے چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا یہاں تک کہ گلڈا مائر انتقال کر گئیں اور انٹرویو نگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا اس دوران ایک اور نامہ نگار امریکہ کے بیس بڑے نامہ نگاروں کی انٹرویو لینے میں مصروف تھا اس سلسلے میں وہ اسی نامہ نگار کا انٹرویو لینے گیا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندی کی حیثیت سے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا تھا اس انٹرویو میں اس نے گولڈا مائر کا واقعہ بیان کر دیا اس نے کہا کہ اب یہ واقعہ بیان کرنے میں اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہے گولڈا مائر کا انٹرویو کرنے والے نے مزید کہا میں نے اس واقعے کے بعد جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عربوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ کر حیران رہ گیا مجھے معلوم ہوا کہ طارق بن زیاد جس نے جبر الٹر یعنی جبل تاریخ کے راستے اسپین کو فتح کیا تھا اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدین کے پاس پورا لباس نہیں تھا وہ بہتر بہتر وہ بہتر بہتر گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے یہ وہ موقع تھا کہ جب گولڈا مائر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے دسترخوان پر پڑے انڈے جیم اور مکھن نہیں دیکھتی گولڈا مائر کے انٹرویو نگار کا اپنا انٹرویو جب کتابی شکل میں شائع ہوا تو دنیا اس ساری داستان سے آگاہ ہوئی یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک جھانک کر مسلمانہ نے عالم کو جھنجھوڑ رہا ہے بیداری کا درس دے رہا ہے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ادھڑی اباؤں پھٹے جوتوں والے غلہ بان چودہ سو برس قبل کس طرح جہاں بانی کرنے لگے ان کی ننگی تلواروں تلوار نے کس طرح چار بر اعظم فتح کر لیے پرشکوہ محلات عالیشان باغات پرشکوہ محلات عالیشان باغات زرق برق لباس ریشم و قم خواب سے آراستہ و پہراستہ آرام گاہیں سونے ہیرے اور جواہرات سے بھری تجوریاں خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھن کھناتے سکوں کی جھنکار اگر ہمیں بچانے میں کامیاب ہوتی تو تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج بغداد کو رونتی بھی مستعصم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی آہ وہ تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک دور تھا جب مستعصم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کے تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے پھر مستعصم باللہ سے کہا جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھاؤ بغداد کا تاجدار بے چارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا بولا میں سونا کیسے کھاؤں ہلاکو نے فوراً کہا پھر تم نے یہ سونا چاندی کیوں جمع کیا تھا وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کی ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا ہلاکو خان آنکھیں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے اور سوال کیا تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو کیوں نہ دیے تاکہ وہ جام بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے خلیفہ نے تعصف سے جواب دیا اللہ کی یہی مرضی تھی ہلاکو خان نے کڑک دار لہجے میں کہا پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی پھر ہلاکو خان نے مستعصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون ڈالا بغداد کو قبرستان بنا ڈالا ہلاکو خان نے کہا آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی تاریخ تو فتوحات گنتی ہے محل محل لباس ہیرے جواہرات لذیذ کھانے اور زیورات نہیں گنتی مسلمان کی ساری زبوں حالی اور قابل قابل رحم حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کان نہ دھرنے کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے کاش ہم نے حضور صلی حضور علیہ اللاۃ السلام کی ان باتوں کو لائق توجہ سمجھا سمجھا ہوتا آپ علیہ اللاۃ السلام فرماتے ہیں میرے دوستوں میں قابل رشک وہ ہے جو صبح کبار یعنی دنویوی ساز و سامان میں نہایت ہلکا پھلکا ہو سلاد میں اس کا حصہ بڑا ہو اپنے رب کی عبادت احسان کے ساتھ کرتا ہو اور اس کی روزی بقدر کفاف ہو اور وہ صابر و قانی ہو مسند احمد اور ترمزی دنیا اور سامان دنیا کی چمک دمک زیب و زینت ہرگز ہرگز رشک کے قابل نہیں کہ ہم انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہیں یہ تو سب کی سب متائے قلیل ہیں وَإِنَّا لَجَعِنُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا صورت القحف آیت نمبر آٹھ بہت جلد یہ سب کچھ بے آب و گہ چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے گا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا میں تم پر فقر و ناداری کے آنے سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے ڈر ضرور ہے کہ تم کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کر دی گئی تھی تم اسے بہت زیادہ چاہنے لگو گے جیسے انہوں نے اس کو چاہا پھر وہ تم کو برباد کر دے گی جیسے کہ پہلے لوگوں کو اس نے برباد کر دیا بخاری و مسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر آپ علیہ السلاۃ السلام بھیجتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں معاذ عیش کوشی سے بچنا اللہ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے مسند احمد لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے بیٹے ہماری اپنی بیٹیاں عیش کوشی کی زندگی آخر کیوں نہ گزاریں کیوں نہ دنیا بھر کی آسائش اور عشرت و آسائش اور عائش و عشرت ان کے قدموں میں ڈھیر کریں ام دردہ کہتی ہیں میں نے ابو دردا سے کہا تم مال اور منصب کیوں نہیں طلب کرتے ہو انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تمہارے آگے بڑی دشوار گھاٹی ہے اسے گراں بار یعنی زیادہ بوجھ والے آسانی سے پار نہ کر سکیں گے اس لیے میں پسند کرتا ہوں اس گھاٹی کو بر کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں شعب الایمان بہکی ابو دردہ رضی اللہ عنہ تو حضور علیہ السلام کی بات سنی اور ہم نے ہم نہ سنے تو پھر آمنو کما آمنن ناسو کی کوئی ادنا سی شبیح اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے اور پھر اور پھر سوال یہ ہے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی صرف ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو بر کرنی ہے کیا ہم اس سے مستثنا ہیں حضور علیہ السلاۃ السلام کے بعد جب چودہ صدیوں کا سفر کر کے آج کے دور میں نوجوان بچی مریم خنسا تک پہنچی تو اس کے ایمان کا حال اس کے سسر صاحب نے بتایا اس وقت جب وہ دنیا کے دار الامتحان سے دار القیش کی طرف روانہ ہو گئی کہ شادی کے بعد گھر میں کسی چیز کے اضافے کا مشورہ دیا تو کہنے لگی ابا جان میں اپنے سامان میں اضافہ کرنا نہیں چاہتی کہ مجھے پلسرات پار کرنا ہے میں یہاں صرف اتنی بات کا اضافہ کروں گی کہ کیا پلسرات صرف مریم خنسا کو پار کرنا ہے اس حدیث کا موضوع تو سادگی ہے مگر آپ سوچیں گی بات کو بہت پھیلا دیا گیا ہے اس کی وجہ بھی حدیثی کے الفاظ میں ہے ان البزازتا من الایمان جب ایمان کے اسباق کا علم نہ ہو جب تک ایمان قبی اور توانا نہ ہو اس وقت تک سادگی کے پیغام کی حقیقت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی دنیا اور آخرت کی ان بنیادی حقیقتوں کو دل سے قبول کرنا آپ کو نتیجتاً سادگی پر لائے گا اور جب تک دل نے ان باتوں کو قبول ہی نہیں کیا تو پھر کیسی سادگی میرے کہنے سے نمائشی سادگی تو ہو سکتی ہے لیکن اس بات کا کیا علاج حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں یوں بھی ہم سب اس بات کا یوں تو یوں بھی ہم سب اس بات کا تو اعتراف کرتے ہی ہیں کہ زائد از ضرورت اشیاء کا جھمیلا کتنا تکلیف دہ ہے کرائے کے مکان میں رہنے والے اس بات سے بخوبی بخوبی واقف ہیں کہ کرائے کے گھر میں چیزیں کم سے کم رکھی جاتی ہیں ہاں جو مستقل رہائش گاہ ہوتی ہے وہاں کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اپنے گھر کو ہر قسم کے پسندیدہ ساز و سامان سے جس طرح چاہو آراستہ کرو اسی بات پر اعتبار آپ علیہ صلاۃ وسلام لا عیش الا عیش الآخرہ کہہ کر بٹھاتے ہیں لہم ما یشاؤن فیہا ولدینا مزید صورت القاف 35 وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے دلوں کے سارے ارمانوں کو پورا کرو اپنے اصلی گھروں میں صرف ارمان نہیں ہمارے پاس تو اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے سو آپ نے دیکھا سادگی نتیجہ ہے ایمان بالآخرہ کا عیش الآخرہ پر جتنا جتنا ایمان بڑھے گا دنیا کی زندگی میں سادگی پر اتنا ہی دل راضی رہے گا آپ نے سیرت کی کتابوں میں حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پڑا ہوگا ذرا اس کو اب زیادہ توجہ سے سن لیجئے ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کے گھر آیا گھر میں چاروں طرف نظر ڈالی تو حیرت سے ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا آپ لوگوں کا سامان کہاں ہے ابو ذر نے کہا اصل میں ہم نے ایک دوسرا گھر لے لیا ہے اور بس کچھ دیر میں دوسرے گھر میں منتقل ہونے والے ہیں کہنے لگا مگر جب تک آپ یہاں ہیں آپ کا سامان یہاں ہونا چاہیے اس پر ابو ذر نے کہا مالک مکان نہ جانے کب یہاں سے نکال دے اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ جہاں تک ضروریاتی زندگی کا تعلق ہے تو مانا کہ ہر شخص کے لیے یکساں ضروریات کا تعین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر شخص کے مزاج پیسہ کیونکہ ہر شخص کے مزاج پیشہ عمر صنف معاشی حالات کے لحاظ سے ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن لفظ ضرورت پر بھی تو کبھی غور کیا ہوتا ضرورت ضرر سے بنا ہے ضرر نقصان کو کہتے ہیں ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو تو انسان کی ایمان یا جان کو واقعی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ام عبد منیب صاحبہ نے اپنی کتاب اشیاء ضرورت کا اسلامی معیار میں اس بات کو بہت عمدگی سے سمجھایا ہے کہ تین بنیادی ضرورتیں تو ایسی ہیں جو ہر فرد کے لیے یکساں ہیں اور جس کی نشاندہی حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حق نہیں ہے ایک آدمی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا دوسرا بغیر سالن کی روٹی اور پانی اور تیسرا سر چھپانے کے لیے مکان سننے ترمزی اس حدیث کی تشریح میں امام ابن حضم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا لباس جو جاڑے اور گرمی سے محفوظ رکھے اور پوشی کا کام دے ایسی غذا جو صحت کو محفوظ رکھے اور مرض و ضعف سے بچا لے ایسی رہائش گاہ جو اتنی مضبوط ہو کہ تیز آندھی میں برقرار رہے اور گرمی و دھوپ سے بچا لے معلوم ہوا کہ سادگی ضروریات زندگی سے انکار نہیں کرتی لیکن آسائش زندگی اور عائش کوشی کے منافی ہے سادگی نمائش و دکھاوا تقاصر و تفاکر تکلف تسنو ان سب کے ان سب کے منافی ہے سادگی کا اطلاق زندگی کے تمام معاملات پر ہوتا ہے رہائش میں لباس میں کھانے میں لین دین میں برتاؤ میں کسی بھی معاملے میں نہ تکلف نہ تسن یہ سمجھداری کے منافی نہیں بلکہ عین سمجھداری ہے یہ حدیث زندگی گزارنے کے انداز اور معیار زندگی سے بحث کرتی ہے آج کے اس چکا چون مادی دوڑ میں جہاں ہر طرف حل میں مزید کے فتنوں میں خود ہم ہم کم و بیش مبتلا ہیں ہمیں شرف سار کرتی ہے ایک خوب سے خوب تر کا جنون توڑتی ہے لباس رہائش کھانے لذت کام و دہن تعریفوں کے پل باندھنے سے روکتی ہے ایک بزرگ کسی راستے سے گزر رہے تھے دوسرے ساتھی نے ایک بلند و بالا شاندار گھر کی تعریف کی تو کہنے لگے اے تمہارے اس حرف تعریف نے اس اللہ کے بندے کو مجبور کیا کہ وہ اس کا دیا پیسہ اس طرح سے اڑا دے اہلک تو مالن لبدا سورت البلد سکس میں نے پیسہ بھر بھر کر مال اڑا دیا جب دنیا ہی مچھر کے پر کے برابر وقت اللہ کی نگاہ میں نہیں رکھتی جب دنیا ہی مردار بکری کے کن کٹے بچے سے زیادہ حضور علیہ صلاۃ السلام کی نگاہ میں ذلیل و حقیر شے ہے تو کیا اس دنیا کے بلند و بالا عمارات یہ اعلیٰ زرق برق شاہانہ لباس یہ عمدہ نفیس نت نئے کھانے خواہان ہائے یغما خوان ہائے یغما یا یہ کوئی قابل ذکر شے ہے ہاں رش کرنا ہے ریجنا ہے تو سادگی پر رش کریں ڈاکٹر عذرا بطول جب جمعیت میں آئیں تو ننی منی ساتھی تھیں شادی کے بعد اوکاڑا میں رہائش پذیر ہوئیں اوکاڑا میں ان کا پرائیویٹ ہسپتال تھا خوب چلتا تھا اپنی وفات سے چند روز قبل ان کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا تو گھر والوں کو مدعو کیا ان کی بڑی بہن ڈاکٹر ام کلثم لاہور سے گئیں تو برہم میں کہ دعوت کرنے چلی ہو اور گھر میں ایک جیسی چار پلیٹیں نہیں ہیں ڈاکٹر بتا رہی تھی ہستے ہنستے ہنستے اپنے پرس سے پیسے نکالا اور کہا اچھا جا کر لے آئیں پر اللہ واسطہ بہت دھیان لے آنا پر اللہ واسطہ بہت ودھیانہ لے آنا بہت بڑھیا نہ لائیے گا یعنی بہت بڑھیا نہ لائیے گا اس لیے کہ بڑھیا کراکری کا سامان عذرا نے اپنے اگلے گھر کے لیے رکھا ہوا تھا کون سے گھر میں و و نمارک ذرابی مبثوثہ الغا الغاشہ 13 ٹو 16 قالی مقام جنت کے اندر اونچی مسندیں ہوں گے ساغر رکھے ہوئے ہوں گے گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی نفس فرش بچھے ہوں گے نفیس فرش پر بچھے ہوں گے ڈاکٹر ازرا صاحب ڈاکٹر عذرا صاحب حیثیت تھی بڑھیا کراکری کرا کراکری بھی لی جا سکتی تھی مگر پھر یہ سامان عائش جو مساکین طیبتن فی جنات عدن میں چاہیے تھا کہاں سے آتا تھا یہ ہے مطلب حضور علیہ السلاۃ السلام کی اس بات کا کہ ان البزازتا من الایمان یعنی سادگی کا تعلق ایمان سے ہے سادگی کی برکات کیا ہیں آسانی سہولت راحت سکون صحت نعمت مقصد زندگی کے لیے وقت میں کشائش گھنٹے تو وہیں چوبیس ہیں جو ہر فرد کو ایک سان طور پر ملے ہوئے ہیں پچیسواں تو آپ کو نہیں ملے گا ضروریات زندگی کم سے کم ہوں گی تو کم سے کم وقت مال قوت اور توانائی اس پر خرچ ہوگی دیگر نہ کل سرمایہ حیات اس پر صرف ہو جائے گا اور جب ہم اپنے آ اپنے اصلی گھر پہنچیں گے ان نہ علینا عیا بہم اور یقیناً بلا شبہ ہم سب کو وہاں پلٹنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دیوالیہ ہو چکا ہو اپنے اصل وطن کے لیے انویسٹمنٹ کی ہی نہ ہو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ حیات لگانے سے تو پھر طرز زندگی سادہ ہی ہوگی نا اب ہمارا اپنا انتخاب ہے عارضی عیش یا دائمی عیش سادگی کی طرف بڑھیے اور پورے اعتماد اور خوشی کے ساتھ سادگی کی طرف بڑھنے کا حوصلہ پیدا کریں بتدریج کوشش کا آغاز کریں چند عملی نکات اور قابل عمل مشورے پیش خدمت ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ و تعبین کی سیرت پاک سے ہر دور کے اہل ایمان کی سیرتوں سے اپنے دور کے ان لوگوں سے جو آخرت کے طلبگار ہوں دین کا شعار سادگی ہو ان سے بالقصد تعلق جوڑیے صحبت اہل صفا نور حضور صحبت اہل صفا نور حضور و سرور بلندیوں کی طرف دیکھتے رہیں یوں آپ بھی ایک ایک سیڑھی چڑھتے رہیں گے انشاءاللہ سال بھر جو کپڑے جوتے برتن اور گھر کا دیگر سامان استعمال ہی میں نہیں آیا وہ زائد از ضرورت ہے انہیں کم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کم کر سکتے ہیں تو کرتے جائیے اور حساب لگائیے کیا کوئی بڑا نقصان ہوا ہے معیار زندگی میں تجرید کے ساتھ کمی اور پھر اس پر جماؤں کے تعلق سے آپا جی بنت الاسلام صحابہ کے مشورے بہت عملی ہوا کرتے تھے وہ کہا کرتی تھی ایک وقت میں چار چار ڈشز پیش کرنے والا سوچ سکتا ہے کہ تین کر سکتی ہوں تین والا دو پر آ جائے لباس میں کہا کرتی تھی بس تھوڑی سی قیمت پر گزارا کر سکتی ہوں پانچ جوڑے بنانے والا سوچے کہ چار جوڑوں کے ساتھ گزارا کیا واقعی ناممکن ہے متائے دنیا کوئی قابل ذکر شہ نہیں ہے تذکرے کرنا چھوڑ دیں تعریف کے پل نہ باندھے اہلک تو مالن لبدا میں نے ڈھیروں ڈھیر مار اڑا دیا کا باعث بھی تو بیشتر یہی تعریفیں ہیں ہاں آپ کو تعریف کرنی ہے تو اس بات کی کریں کہ یہ کام کم وقت میں کم توجہ کے ساتھ کم سے کم اہتمام کم سے کم خرچ کے ساتھ ہوا ہے ضرورت زندگی جب سامنے آئے تو اسے مؤخر کر دیں مجھے جوتا چاہیے مجھے کپڑے چاہیے آپ خود سے کہتی رہیں ہاں لوں گی آج نہیں کل پھر کہیے آج نہیں کل آپ کو بار بار تجربہ ہوگا کہ ایک ہفتے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ اب حقیقت میں ضرورت باقی نہیں رہی بس تھوڑی سی محنت اور توجہ کے ساتھ ضرورت کو ٹالنے کی مشق کریں تو ضرورت ختم ہو جاتی ہے چند کتابیں جو خاص اس موضوع پر لکھی گئی ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے الفقر فقری از سید اسد گیلانی اشیائے ضرورت کا اسلامی معیار از ام عبد منیب خود ساختہ بوجھ از بنت عائشہ کتاب الرقاق معرف الحدیث جلدوم از منظور نغمانی سادگی کے حوالے سے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اظہار نعمت سادگی کے سادگی کے منافی ہے نہیں دوسروں کو اپنے محتاج ہونے کا تاثر دینا درست نہیں ہے کیا قیمتی لباس پہننا معیوب ہے لباس اگر ساتر ہو پہن کر دکھاوا نہ ہو مقصد دوسروں سے اظہار برتری نہ ہو خود سے گھٹیا لباس پہننے والوں کو کمتر نہ سمجھا جائے مزاج میں تکبر نہ ہو انکساری ہو پہن کر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس سے وفا نبھائی جا رہی ہو تو قیمتی لباس پہننا معیوب نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو چاہو پہنو جو چاہو کھاؤ جب تک یہ دو باتیں نہ ہو اسراف اور تکبر صحیح بخاری مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سب باتیں جائز ہیں ہم کون ہیں جائز کو ناجائز حلال کو حرام کہنے والے یہ باتیں جائز ہیں مگر معیاری نہیں ہیں معیار مطلوب حضور علیہ اللہۃ السلام متعین کر گئے ہیں اعلیٰ ترین چیز قابل رشک چیز قابل تقلید چیز سادگی ہے جہاں تک اور جس حد تک اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر سکوں بس اس کے لیے مضبوط قوی توانا شعوری مستحضر ایمان کی ضرورت ہے اللہم زینا بی لیل ایمان اے پروردگار ہمیں زینت ایمان سے مزین کر دے آمین جائزہ نمبر ایک کیا آپ نے یہ بات واقعی سمجھ لی ہے کہ سادگی کا تعلق دراصل ایمان سے ہے نمبر دو ایمان کے بغیر سادگی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی نمبر تین کیا آپ نے اپنی زندگی پر غور کیا ہے کہ اس میں سادگی لانے کی ضرورت ہے یا سادگی لائی جا سکتی ہے نمبر چار کیا آپ نے سادگی اپنانے کا ارادہ کر لیا ہے یعنی نیت کر لی ہے نمبر پانچ سادگی اپنانے کا فیصلہ کب کریں گی نمبر چھ سادگی اختیار کب کریں گی سال بعد کل سے یا آج سے نمبر سات مجھے اپنی زندگی کے کس کس پہلو اور معاملے میں سادگی کو اپنانا ہے کیسے دور ہو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يؤشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى إلى قسعتها فقال قائل ومن قلتي نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور أدوبكم ادو المحابة منكم ليغزفن الله في قلوبكم الخن فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ملو قال حب الدنيا وكراهية الموت سنن ابو داود ترجمہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب کافر لوگ تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے جیسے کہ کھانے والے لوگ کھانے کے تھال پر جمع ہو جاتے ہیں ایک شخص نے دریافت کیا کیا ان دن کیا ان دنوں ہم تعداد میں کم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ان دنوں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب اور دبدبے کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دے گا ایک شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول کمزوری کا سبب کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے بیزاری لغات یق شکو قریب ہے الامم قومی تداقا دعوت دیں الاقلتو کھانے والے لوگ قسقتوہا اس کا دسترخوان رکابی یعنی پلیٹ یوم اس دن غسہ ان جھاگ السیل سیلاب ولینزقن ان البتا و چھین لے گا من صدور عدوکم تمہاری دشمن کے سینوں سے المحابت منکم تمہارا رعاب ولیغز فن اور البتہ ضرور ڈال دے گا قلوبکم تمہارے دلوں میں البہنوں کمزوری خود دنیا دنیا کی محبت و کراہیت الموت اور موت سے نفرت ناپسندیدگی تشریح کیا یہ وہی دور نہیں ہے جس کی پیشن گوئی آپ علیہ السلاۃ السلام نے چودہ سو سال پہلے کر دی تھی آج دنیا بھر کی قومیں بھوکے بھیڑیوں کی مانند امت مسلمہ کے دسترخوان پر امت کے بیٹوں ماؤں اور بچوں کو ہڑپ کرنے ٹوٹ پڑی ہے اور اپنے ساتھ آوازیں دے دے کر خود امت مسلمہ کے پاسبانوں کو بلا رہی ہیں کہ آؤ اس دسترخوان پر تم بھی امت مسلمہ کا خون پینے میں ہمارے ساتھ ہم مشربی کا شرف حاصل کرو امت پر یہ وقت کیوں کرایا اس کی بنیادی وجہ آپ علیہ السلام نے حب الدنیا و کرایت الموت بتائی ہے امت نے دھوکہ کھایا اس دنیا کے بارے میں جہاں وہ رہی رہ رہے ہیں اس نے دنیا بنانے والے سے پوچھا ہی نہیں کہ دنیا کس لیے بنائی پوچھا ہوتا تو بتاتا احسن عملا سورة القحف آیت سات واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور اس نے یقیناً بتایا ہے لیکن ہم نے دنیا کے بنانے والے سے یہ باتیں نہیں سمجھی اور ہم نے تو دنیا کے بارے میں اپنا نقطہ نظر ٹھیک وہی بنایا جیسا ان لوگوں کا نقطہ نظر ہے جو دنیا کے بنانے والے کو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ وہ ہادی و رہنما ہے امت مسلمہ نے بھی یہ سمجھ لیا کہ دنیا جس میں وہ آئے ہیں دار الخلد دار القیش ہے اسی لیے تو ضروریات زندگی سے آسائش زندگی اور آشائش آسائش زندگی سے تیقشات زندگی کی ایک دوڑ ہے جس میں سب اندھا دھند ایک دوسرے کو مات کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس پر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم جو ذلیل و خوار ہوئے ہیں تو شاید مادی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کے باعث لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہی مادیت کے سیلاب میں بہ جانا ہے حب الدنیا کا روگ ہے جو ہمیں کاٹ کھا گیا ہے اس غر کے دنیا نے کافر قوموں کے لیے ہمیں تر نوالا بنایا ہے مسلمان ذلت و پستی میں کیوں ہے مسلمان کافر کا تر نوالا کیوں بن گیا ہے اس کا سبب وہن ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے علاج سے دنیا دنیا دار تو بھاگتا ہی ہے مگر دیندار بے تل ملا جاتا ہے اور علاج کے قریب نہیں آتا آمدہ ہی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سر سے پاؤں تک دنیا میں ایسے ڈوب گئے ہیں کہ اب ہم اس سے نکلنا چاہتے بھی نہیں کوئی ایک عیش بھی تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہم نے آخرت کے بارے میں درس تو دیے ہیں درس سنتے بھی ہیں مگر اب تک آخرت کو ایک ایسی حقیقت نہیں مانا نہیں حقیقت مانا نہیں مانا نہیں ہے کہ اس کی خاطر دنیا کا کوئی نقصان مول لیں ہاں اگر ہماری ساری چمکتی دمکتی رنگا رنگ دنیا کے ساتھ آخرت مل جائے تو فبیح لکین اگر کبھی آخرت میں گھر بنانے کے لیے دنیا کی کسی بھی چیز سے ہاتھ اٹھانا پڑے محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے اور مال و جان کی قربانی دینا پڑے تو ایسی آخرت ہمیں نہیں چاہیے ہم سب کی اپنی اپنی دنیا ہے ہم اپنی اپنی دنیا کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی دنیا سے پوچھتے ہیں کہ آخرت کے لیے کتنی گنجائش ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت خیروں و ابقا ہے تو پھر درست بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت سے اجازت مانگنی چاہیے کہ دنیا کے لیے کتنی گنجائش نکلتی ہے معلوم ہاں کہ ابھی تو ہمیں اپنے نقطۂ نظر اپنے نقط نظر زاویہ نگاہ کو درست رکھنے پر محنت درکار ہے بلندی پر چڑھنا ہو تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں تو اس وقت تو ہمیں اپنی توجہات اپنے نقطہ نظر اور ترجیحات کی درستگی پر مرکوز کرنی ہوگی حدیث کی کتابوں میں جس طرح کتاب الایمان کتاب الصلاح کتاب الزکا کتاب الحج کتاب البیو اور کتاب الجہاد وغیرہ ہاں وغیرہ عنوانات ہوتے ہیں اسی طرح ایک عنوان کتاب الرقاق بھی ہے جس کے تحت وہ احادیث درج کی جاتی ہیں جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دل میں رقت اور گداز پیدا ہو اور دنیا سے وابستگی کم ہو آخرت کی فکر اور بڑے اور اس کا شوق ابھرے حدیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ مؤثر اور زندگی کا رخ بدل تبدیل کرنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا حصہ بھی یہی ہے لیکن دکھ یہ ہے کہ دینی جماعتوں کے اندر بھی دنیا کی بے ثباتی بے بقتی اور جنت و دوزک کے تذکرے جس تسلسل اور تواتر سے جس قوت سے ہونے چاہیے تھے بہت کم ہیں کیونکہ وہ ہم ہیں جو یہ کہتے نظر آتے ہیں بھائی ایسے تذکروں تذکروں سے تو پھر ڈپریشن ہوتا ہے یا یہ تم کیا تصوف تصوف کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہو اسلام نے ترک دنیا کا سبق کب دیا ہے اور یوں اس بات کا حوالہ اگر کے دنیا کے سارے دروازوں کو چوپٹ کھول دینے کا جواز فراہم کرنے کو حاضر ہو جاتا ہے یہ دنیا کے ساتھ تعلق محبت شوق اور انہماک جو بے انتہا بڑھ چکا ہے اس نے لوگوں کو اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ دنیا کی تحقیر اور مذمت کے بارے میں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں جو لوگ مسلمانوں کے رہنما اور مسلح سمجھے جاتے ہیں دنیا کی بے ثباتی اور بے بقتی کے تذکرے کو بے تکلف رحمانیت کی تبلیغ کہہ دیتے ہیں حضور علیہ السلاۃ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جس طرح سے تربیت کی ہے اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کم کی ہے اور ان کے دلوں کو آخرت سے جوڑا ہے ہم دینی جماعتوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ محنت اس طرح سے کب کی ہے ہم تو بڑے مان سے کہتے ہیں کہ کیوں ہم کسی سے کم ہیں اور پھر واقعی اس دنیا داری میں تو ہم نے دنیا داروں کو بھی مات کر دیا دنیا دار تو اپنی دنیا داری کی وجہ سے بدنام ہوا اور ہم نے دینداری کے نام پر دنیا جمع کر کے خود خود کو دینداری میں چھپا لیا اور یہ بھول گئے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما وماءرون سورة البقرہ نائن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دانش میں اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ دھوکہ تو اپنے نفس کو دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ السلام نے صحابہ کی تربیت کس طرح کی ہے وہاں تو دل کو دنیا کی محبت سے نکالنا مطلوب نظر آتا ہے حب دنیا کو کھرچ کھرچ کر نکالا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلاۃ السلام کے زیر تربیت جو گروہ عظیم تیار ہوا وہ رہتا تو اس دنیا میں تھا مگر دل اس کا دوسرے جہاں آخرت میں اٹکا ہوتا تھا اور چونکہ صحابہ کے دل میں آخرت سمائی ہوئی تھی اس لیے ایسے ایسے بڑے بڑے اعمال حسنا ان کے لیے آسان تھے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بے شک نگاہ کی بلندی ہی بلند ہمتی کا باعث بنا کرتی ہے چند لمحوں کے لیے صحیح آئیے ہم بھی خود شعوری طور پر حضور علیہ السلام کی محفل میں لے جاتے ہیں حضرت مستور بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کیا جو بات مستور بن شداد رضی اللہ عنہ نے سنی ہے آپ بھی سنیں گے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضر علیہ السلاۃ السلام کی بات سننے کا مطلب کیا ہے یہ میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مستور بن شداد رضی اللہ عنہ تو جانتے تھے کہ حضور علیہ السلاۃ السلام کی بات سننا کس کو کہتے ہیں ہاں تو سنیے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے مسلم اب آپ ہم اب آئیے ہم خود سے پوچھیں کہ کیا نسبت ہے پانی کی اس مقدار کی جو انگلی پر ہے دریا کی روانی کے مقابلے میں تو پھر کیا وہ دنیا جو ہاتھ پر لگے پانی کی ایک بوند ہی کے برابر ہے اس طرف توجہ شوق انہماق اور اس کے لیے محنتوں کا یہی تناسب ہونا چاہیے کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو آخرت جتنی اہمیت اور آخرت کو دنیا جی جتنی اہمیت دے رہے ہیں تو کیا ہم حضور علیہ السلاۃ السلام کے سچو پیر سچے پیروکار ہیں ایک موقع پر حضور علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ کچھ لوگ آئے جو ایک جگہ سے گزر رہے ہیں کیا آپ کو شوق ہے کہ آپ بھی حضور علیہ سلاۃ السلام کے ساتھ اکٹھے کہیں سے گزر رہے ہوں تو پھر آپ تصور کر لیجئے کہ آپ بھی حضور علیہ صلاۃ السلام کے ہمراہ ہیں آپ علیہ السلاۃ السلام رکتے ہیں آپ بھی رک جائیے رستے میں بکری کا ایک کن کٹا بچہ پڑا ہے جو کہ مرا ہوا ہے گرد پیش کا مشاہدہ کمزور بھی ہو تو اب چونکہ حضور علیہ صلاۃ السلام متوجہ کر رہے ہیں تو توجہ دیجیے فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا اس کے جواب میں صحابہ نے کہا ہم تو اسے کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے آپ بھی تو یہی کہیں گے نا یا ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نظر کی تربیت کا کوئی موقع ایسا نہیں کہ ہماری مربی نے ہمیں کچھ سکھایا نہ ہو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور یہ بے قیمت تمہارے نزدیک مردار بچہ ہے صحیح مسلم ابھی ابھی تو ہم نے بھی کہا تھا کہ اس مردار کن کٹے بچے کے کن کٹے بکری کے بچے کو کوئی بھی کسی قیمت لینا پسند نہیں کرے گا لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس دنیا کو جو اس کن کٹے مردار بکری کے بچے سے کہیں زیادہ ذلیل اور بے وقت ہے ہم نے اسے صرف پسند ہی نہیں کیا بلکہ اس کی محبت میں ہم دیوانوار آگے بڑھ رہے ہیں دوسروں کو درس دینے سے پہلے آئیے خود کو بٹھائیں اپنے دل کو سمجھائیں کہ تم کتنے نادان ہو دل آیا تو کس پر بکری کے کن کٹے مردار بچے پر اچھا تو تمہارا دل اتنی گھٹیا اور زریل چیز سے محبت کرتا ہے یا پھر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی سمجھ اور فراست و فرزانگی کا حال معلوم کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر منکر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا تر مزید سوال یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں رکھتی وہ میرے اور آپ کے قلب و نگاہ میں سمائی ہوئی کیوں ہے جب دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو کیا اس مچھر کے پر کے گم جا گم ہو جانے کا غم پہاڑ جیسا ہو سکتا ہے اور کیا مچھر کا پر مل جانے کی ایسی خوشی کہ اس پر پھولے نہ سمایا جائے اور پاؤں زمین پر نہ ٹک سکیں ہماری خوشیوں کا عالم اللہ کی پناہ مچھر کا پر مل جائے یعنی دنیا مل جائے تو اس پر اتنی خوشیاں مناتے ہیں گویا کہ دائمی سلطنت ہے جس کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے اور کیا مچھر کے پر سے محرومی ایسے بڑے صدمے کی بات ہے جسے نڈھال بھی جا رہے ہیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ احادیث بھی ہم نے صرف سنانے کے لیے رکھی ہیں حضور علیہ السلات السلام کی ان باتوں کو مانا نہیں ہے مانا ہوتا تو دنیا کی خوشی اور غم ہماری نگاہ میں کوئی حقیقت نہ رکھتے صحابہ کا حال ہرگز ہرگز ایسا نہ تھا ان کے دلوں میں دنیا واقعی مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں رکھتی تھی تبھی تو جب ابو دہدا نے ام دہدا کو پکارا کہ نکل آؤ گھر سے گھر میں میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے تو وہ جھٹ سے نکل کر آئیں لمحہ بھر کے لئے توقف کے بغیر صرف وہی انسان اس باغ سے دستبردار ہو سکتا ہے جس کی نگاہ میں یہ باغ مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں رکھتا اور یہ بات تو ہم سننے کو بھی تیار نہیں ہے لیکن سننا پڑے گی اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر پابند ہیں کہ آپ علیہ اللاۃ السلام کی بات مانیں گے اور آپ علیہ السلاۃ السلام کی بات مانیں گے بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان دنیا ملغونتہ ملغون معافیہ اللہ ذکر وما ولاح وعالم او متعلم سنن ترمزی حسن خبردار دنیا یقیناً ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب پر اللہ کی پھٹکار ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن سے اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو اور عالم اور متعلم کے عالم اور متعلم کے ہمیں سوچنا چاہیے اور بار بار سوچنا چاہیے کہ وہ مال کس کام کا ہے جو نہ صرف ایک یا آخرت میں گھر مساکین و طیبتاً نہ دلوا سکا بلکہ وہ ماباہ جہنم و بسیر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے کا باعث بنا وہ عزت و شہرت ملون ہے جو دائم اور ابدی رسوائیوں کا باعث بنے وہ مقام و مرتبہ جاہ و جلال اور اعلیٰ منصب معلوم نہیں تو کیا ہے جو ہمیشہ کی رسوائیوں کو مقدر کر دے جیو اور مزے کرو کہ اس کلچر پر اللہ کی پھٹکار کے بھڑکتی پھنکارتی مارتیں شعلہ زن جہن میں جھلسنے کا باعث بنے یہاں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ آخرت کے مقابلے والی دنیا ہے وہ آخرت کے مقابل والی دنیا ہے حب دنیا سے مراد دنیا کی وہ محبت ہے جو آخرت کی کامیابی کے لیے کمر کسنا بھلا دے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان کرے گا اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا جب دنیا و آخرت میں سے ایک کو محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازم ہے تو تم اس چیز کو جو باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت اس چیز پر ترجیح دو جو فنا ہو جانے والی ہے یعنی دنیا مسند احمد آپ کے پاس ایک چوائس یہ ہے کہ ایک ہی رات ہے بس صرف چند گھنٹوں کی رات ہے اس میں آپ کے لیے ہر اس نعمت کا اہتمام کر دیا جائے گا جو آپ کے تصور میں ہے یا وہ بھی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے مگر جو ہی صبح سورج طلوع ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا دوسری چوائس یہ ہو کہ ایک ہی رات ہے بس صرف چند گھنٹوں کی رات ہر طرح کی سختیاں جسمانی ذہنی قلبی اذیتیں بلا مبالغہ کانٹوں کا بستر ہر طرف کا خوف خطر ہر طرح کا دکھ اور اذیت لیکن جو ہی صبح سورج طلوع ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحتوں اور نعمتوں سے نواز دیے جاؤ گے ایسی خوشیاں مقدر ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہوں بولو کیا انتخاب کرو گے سب کہیں گے دوسری رات اگرچہ دکھ بھری شدائد سے پر رات ہے مگر ہمیشہ کے عیش اور مزوں کی خاطر ایک رات کی سختی کیا معنی رکھتی ہے تو دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک رات بھی نہیں ہے اشیتیوں اور دہا ایک رات یا اس کا بھی پہر یومن اور بعد یوم دن یا دن کا بھی حصہ کاش کہ ہم نے یہ بات سمجھ لی ہوتی یا اب بھی ہم سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر قوت تمیز قوت تجزیہ قوت انتخاب قوت فیصلہ رکھی ہے اسی کا تو امتحان ہے لی ابلوکم فیما آتا تاکہ وہ تمہیں آزمائے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرتاً فلاح پسند نہیں بنایا ہے کیا آپ کی تباہ میں نقصان سے بھاگنے کا میلان نہیں رکھا ہے کیا آپ کی فطرت میں ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں موجود نہیں ہے انہی فطری دائیوں اور انہی فطری قوتوں کے استعمال کا آپ امتحان دے رہے ہیں یہ بات تو ننھے یہ بات تو ننھے بچے کی فطرت میں بھی ہے ماں جب روٹی پکانے بیٹھی تو سب بچوں نے مل کر شور مچایا پہلی روٹی میری ماں نے کہا جو پہلے لے گا اسے خشک روٹی پکا کر دوں گی اور جو بعد میں لے گا اسے گھی والی روٹی پکا کر دوں گی اب ہر بچے کا جواب ایک ہی تھا مجھے پہلی روٹی نہیں چاہیے بس اسی فطرت اسی بنیادی سمجھ اور عقل کا امتحان ہے دنیا تو متائے قلیل ہے والآخرت خیر و ابقا مگر انسان ناقص عقل نے کیا کیا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اسے اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتے ہو جبکہ اسے پانی سے نقصان ہوتا ہو سنن ترمزی سخی آپ نے دیکھا دنیا سے بچانا اللہ کی محبت کی دلیل ہے وہ اپنے محبوب بندوں کو دنیا اور دنیا کے دھندوں میں الجھاتا ہی نہیں حضور علیہ صلاۃ السلام کی اسی تربیت کا فیضان تھا کہ صاحب کرام دنیا آنے پر رویا کرتے تھے جبکہ ہم دنیا جانے پر روتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے پاس ایک آدمی بلانے کے لیے بھیجا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زور زور سے رونی کی آواز سنی میں نے گھبرا کر کہا و ان وِلّہ راجعون اللہ کی قسم امیر المومنین کو کوئی زبردست حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی زور زور سے رو رہے ہیں میں اندر آیا آپ کا کندھا پکڑ کر تسلی دی کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے پریشان ہونے کی بات کیوں نہیں پریشان ہونے کی بہت بڑی بات ہے پھر میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے اندر لے گئے میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ اوپر نیچے بہت سے تھیلے رکھے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب خطاب کی اولاد کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے اگر اللہ چاہتا تو میرے دونوں ساتھیوں یعنی حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہی مال دیتے اور یہ دونوں اسے خرچ کرنے میں جو طریقہ اختیار کرتے میں بھی اسے اختیار کرتا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے مال خیر کے لیے دیا جا رہا ہے یا شر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ صلاۃ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مال اس وجہ سے دور نہیں رکھا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ شر کا ارادہ تھا اور مجھے اس وجہ سے نہیں دیا کہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ ہے صحبہ اور ہم میں یہ بنیادی فرق ہے ہم تو مال کے آنے کو کہتے ہیں فلاں پر اللہ کا فضل ہوا ہے حاضہ من فضل ربی وہاں تو کم و بیش سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا حال ایسا ہی تھا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حمز کے گورنر تھے انتہائی فقر کی حالت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ پیسے انہیں بھیجے جیسے ہی انہیں معلوم ہوا ہے بے اختیار ان للہ و ان راجعون پڑھا اہلیہ کہنے لگی کیا امیر المومن فوت ہو گئے ہیں کہنے لگے اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا ہے دنیا نے ہمارے گھر کا رخ کر لیا ہے اجازت دو تو اللہ کے راستے میں تمام مال دے دوں اور اسی وقت مجاہدین کے لشکر کے لیے تمام مال بھجوا کر آخرت کے لیے سب محفوظ کر لیا اور اب یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں جب انہیں ٹھکانہ بنانے پر مجبور کیا گیا تو اس شرط کے ساتھ مانے کہ صرف اتنی جگہ کے کھڑا ہوں تو سر ٹکرائے اور لیٹوں تو پاؤں ٹکرائیں اس کٹیا میں موت آ رہی ہے مشکیزہ لاٹھی اور کمبل کل اثاثہ ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں قیادت کرنے والے پوچھتے ہیں آپ رو کیوں رہے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا کے جو جمع کر رکھے ہیں حضور علیہ السلاۃ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا تو کیا حضور علیہ السلاۃ السلام کو منہ صرف سلمان فاضی رضی اللہ عنہ کو دکھانا ہے کیا ہمیں نہیں دکھانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے فلا تنظیر صبا فیضا اسبحت تنتظر المساء یعنی جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو صحابہ کرام کی عملی زندگی حقیقت میں ایسی ہی تھی یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے پوچھا صبح کس حال میں کی کہنے لگے حالت ایمان میں کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تم نے جو کچھ کہا اس کی حقیقت کیا ہے اس پر معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب بھی صبح ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں شام نہیں کر سکوں گا اور جب شام ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں صبح نہیں کر سکوں گا اور جب بھی قدم اٹھاتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ اب دوسرا قدم نہیں اٹھا سکوں گا گویا میں امتوں کو دیکھ رہا ہوں جو گھٹروں کے بل بیٹھی ہیں اور انہیں ان کے اعمال نامے کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کے نبی اور بت بھی ہیں جنہیں وہ پوچھتے تھے اور گویا کہ میں جہنم کی سزا اور جنت کی جزا دیکھ رہا ہوں اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو ہم سب ہی کرتے ہیں لیکن کیا ہماری صبحیں اس کیفیت میں ہو رہی ہیں اگر میں یہ سمجھ کر صبح کروں کہ اب شام نہیں ہوگی تو کیا وہ صبح بیکار فضول لائنی بے مصرف گفتگو اور کاموں میں گزار سکتی ہوں جو یہ سمجھ رہا ہو کہ اب صبح نہیں ہوگی وہ اس شام اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے یہی حال حارث بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہے سہن مسجد میں آرام کر رہے ہیں حضور علیہ السلاۃ السلام نے پاؤں سے ہلا کر اٹھایا ہے حارث تم نے کس حالت میں صبح کی کہنے لگے حالت ایمان میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے جو بات تم کر رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے حارث کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اپنے رب کا عرش دیکھ رہا ہوں جنت والوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور جہنم والوں کو ایک دوسرے پر برستے دیکھ رہا ہوں آپ علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل کو ایمان سے بھر دیا ہے تم نے ایمان کو پہچان لیا ہے اب اس پر جمے رہنا اللہ اور رسول علیہ السلاۃ السلام کی باتوں کو پلے سے باندھنے والوں کا یہی حال تھا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ایک رات جب گھر پلٹے تو دن بھر کی مصروفیات سے چور چور تھے ایک چھوٹی سی امانت تھی جسے بیت المال میں جمع کرانا تھا کہا کہ صبح اسے بیت المال میں جمع کرا دوں گا انشاءاللہ بیٹے نے کہا آپ کو یقین ہے کہ صبح ہوگی اسی وقت اٹھتے ہیں اور وہ امانت بیت المال میں جمع کرا دی موت کی یاد دنیا کا اخلق ختم ہو جانے پر یقین کامل یہ یقین کتنا قوت بخش ہے کیسی زبردست طاقت فراہم کرتا ہے کیا حضور علیہ السلاۃ السلام کے الفاظ آپ تک نہیں پہنچے دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے اور آخرت ادھر سے چلی آ رہی ہے اور ان دونوں کے اور ان دونوں کے بچے ہیں یعنی انسانوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو دنیا سے ویسی ہی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی آخرت سے ہے بس تم ابناؤ دنیا نہ بنو ابنا الآخرہ بنو کل تم یہاں سے کوچ کر کے آخرت میں پہنچ جانے والے ہو وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا بدلہ ہوگا شعب الایمان للبحق کی حضور پاک علیہ السلاۃ السلام نے کیسے کیسے دنیا سے ہمارا دل اٹھایا ہے تاث عبد الدینار و درہم صحیح بخاری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ سلاۃ السلام نے فرما مجھے دنیا سے کیا مطلب وما انا فی الدنیا کرا کبس تزل تحت راہ و تر کہا اور میں دنیا میں صرف ایک سوار ہوں جو درخت کے سائے میں ٹھہرے پھر اس کو چھوڑ کر چل پڑے سنن ابن ماجہ حضور علیہ السلام کو تو دنیا سے کچھ مطلب نہ تھا آپ علیہ اللہۃ السلام کو تو دنیا سے کچھ نہ لینا تھا لیکن ہمارے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے ہمیں تو بس دنیا ہی میں سب کچھ سمیٹنا ہے سوچ فکر نقطہ نظر زاویہ نگاہ ترجیحات عمل میں کیسا تضاد ہے یہ کیسی دوری ہے اس فاصلے کو کیسے کم کریں آئیے نبی کریم علیہ السلاۃ السلام کے کلام کی صحبت اختیار کریں صبح و شام آپ علیہ السلاۃ السلام کے کوچے میں جائیں آپ علیہ السلاۃ السلام کی محفلوں میں شریک ہو امہات المومنین آپ علیہ السلاۃ السلام کے صحاب کرام اور صحابیات مبشرات کی بستیوں کا چکر لگاتے رہیں وہن حب الدنیا کا علاج یہی ہے آخرت کے لیے سوئی پیدا کریں آخرت کے سچے طلبگاروں سے دوستی کریں جب دل میں حب دنیا کی جگہ حب الآخرہ گھر کر کرے گی تو آپ سب کچھ تن من دھن اللہ کی خاطر لگانے میں خوشی محسوس کریں گے جہاد فی سب اللہ کے راستے سے گریز کے جو قرآن پاک نے التوبہ کی آیت نمبر چوبیس میں بیان کیے ہیں سب کے سب حب دنیا ہی حب دنیا ہی کے تو ذیل میں آتے ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہارے بھائی بہن تمہاری بیویاں تمہارے عزیز و اقارب تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور تمہارے چلتے کامیاب کاروبار جن کی مان پر جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی رحم جہاد سے عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اس ایک ہی آیت میں نہایت لطیف نفسیاتی ترتیب کے ساتھ تمام محبوب مرغوبات نفس کی ایک فہرست دکھائی گئی ہے جسے سامنے دیکھ کر انسان ضعیف کی فطرت لذات دنیا کی طرف کھینچتی ہے قرآن پاک نے چونکہ اس کی نظریں بہت بلند افق پر مرکوز کر دی ہیں اور حب دنیا کی جگہ کرہت الدنیا کے تصورات میں جماؤ پیدا کر دیا ہے اس لیے وہ بس سہولت دنیا سے اپنا دامن چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پا کر اس ضعیف انسان کے اندر جو حاضر و شہود پر بچتا تھا اب اس میں اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت آ گئی ہے کہ حاضر و موجود دنیا سے لا تعلق لا تعلقی برت کر تمام لذات لذات عرض سے دستبردار ہو جاتا ہے وہن کی وہن کی تشریح میں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کراہت الموت ہے یعنی موت سے دور بھاگنا حالانکہ عین المفرو کلا وزر ایک ایسی حقیقت کا سامنا نہ کرنا جو ہونی شدنی ہے اٹل ہے اس سے بڑی نادانی اور کیا ہے ہر وقت اسی فکر میں گھلنا کہ جان کو کیسے بچایا جائے جبکہ جان تو جانی ہی ہے ایمان ہاتھ سے جاتا ہے جائے پر جان نہ جائے امت مسلمہ کے ہر فرد کی اس کمزوری کی اصل بنیادی وجہ کراہت الموت ہے اسی لیے تو پوری امت بزدل ڈرپک بے حوصلہ مزمحل ہر طاقت سے خائف اور کافروں کے لیے تر نوالا بنی ہوئی ہے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات وہن کی ضد طلب شہادت ہے کرہت الموت کی جگہ جب اس امت کا فرد فرد شوق شہادت سے روشناس ہو جائے گا تو پھر امت کا ہر جوان ہر بچہ ہر بزرگ دشمنوں کے مقابل میں کھڑے ہونے کی جرت و ہمت اور حوصلہ پائے گا آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ کراہت الموت کی جگہ شوق شہادت اپنے سینوں میں پیدا کیا جائے کہ یہی وہن کا علاج ہے شوق شہادت ہماری دینی روایات کا ایک حصہ ہے ہمارے انبیاء کرام حضور سرور کائنات علیہ السلام ہمارے صحابہ کرام رضوان الاجمعین ہمارے ائمہ کرام اور ہمارے سلف سالین کی یہی روایت ہے اس روایت کو مت میں پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اللہ کے دشمن جس چیز سے سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں وہ مسلمانوں کا شوق شہادت ہے کفار کی کمر اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ مجاہدین موت سے دیوانوار محبت کرتے ہیں اس متقابل قوت کے مقابلے میں وہ کیسے ٹھہریں کہ یہاں زندگی سے محبت ہے وہاں موت سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پاک نے اور حضور علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ نے اللہ کی راہ ہمیں موت سے محبت دل میں بٹھائی ہے کہ اس سے ہمت طاقت عزم ارادہ قوت شجاعت دلیری تن من دھن کی ساری قربانیاں دینے کا حوصلہ بیدار ہو امت کا وہن دور ہو یہی بند مومن کا سرور سر و سامان حرب ہے وہ کرایۃ الدنیا اور جب اور حب الموت فی سبیل اللہ سے لبریز ہو جاتا ہے آج انہی اسباق کو پھر سے تازہ کرنے کی ضرورت ہے دنیا کی متاع قلیل سے مکمل طور پر دل اٹھا لینے کے بعد آئیے اب اس دل میں شہادت کی طلب پیدا کریں حضور علیہ السلام آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں جو نعمت عظما حضور علیہ السلام آپ کے لیے لائے ہیں وہ قرآن پاک ہے آپ حضور علیہ السلۃ السلام سے نعمت وصول کریں گی یہ دو بنیادی سوال ہیں جو آپ پہلے آپ خود سے کر لیں اور اب آپ دیکھیں کہ نعمت قرآن کھلی تو کیا خوشخبری ملی خوشخبری حیات جاویداں کی ہے ولا تقول في سبيل الله اموات احياء ولكن لا تشقرون سورة البکرا 154 جو لوگ اللہ کی راہ میں ماری جائیں انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا یہ مقام میں بلند آپ کو چاہیے کہ آپ کی زندگی میں موت آئے ہی نہیں آپ کی زندگی حیاتی جاویدہ بن جائے یہ اپنے دل سے پوچھیں اس دل سے جو فطرتاً موت سے بھاگتا ہے اس کا تذکرہ بھی سننا گوارا نہیں اسے ایک ایسی موت سے آشنا کروایا گیا جو ہمیشہ کی زندگی ہے منع کر دیا گیا روک دیا گیا خبردار اللہ کی دین کی سربلندی کی خاطر باطل قوتوں سے لڑتے لڑتے جو اس حیات عرضی سے گزر جائے اسے تم مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں بات تو صرف اتنی ہے کہ تم اس حقیقت کا ادراک نہیں کر رہے ہو اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی جنگ احد کے دن شہید کیے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا وہ جنت کی نہروں پر آتی ہیں اور اس کے میوے کھاتی ہیں اور سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں جو عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی ہیں بس جب ان روحوں نے اپنے کھانے اور اپنے پینے اور اپنے سونے کی خوشی حاصل کی تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف سے پیغام پہنچائے کہ ہم بہشت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ کے وقت پیچھے نہ ہٹیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی طرف سے یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں ابو داود सूर्य आल इमरान 169 171 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے وہ اللہ کے نعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا نہ صرف ایک مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے میں تو ہرگز ہرگز یہ بات برداشت نہیں کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی انہیں مردہ گمان بھی کرے تمہارے خیال میں تمہاری سوچ میں تمہارے نقطہ نظر کے مطابق اگر وہ جان سے ہاتھ دھو بی دھو بیٹھا تو اس کا نقصان ہوا اس نے یوں ہی جان جوکھوں میں ڈالی خواہ مخواہ جوانی ختم کر دی ابھی اس کی عمری کیا تھی ولا تہ تمہاری گفتگو کے پس پردہ تمہارے ان وسوسوں اور خیالات کا وہ کون سا گزر گزران ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا و نعلم واتو اس وسو لہٰذا غلط سوچ پر غلط گمان پر بھی قدغن لگائی ہے جنہیں موت آتی ہے ان کا رزق تو واقعی بند ہو جاتا ہے مگر اللہ کی خاطر کفر سے لڑنے بھرنے والوں کو چونکہ موت آئی ہی نہیں ہے اس لیے وہ اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں جنہیں موت آ جاتی ہے پھر ان کا اپنے پچھلوں کے ساتھ پیغام رسانی کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے لیکن یہ اللہ کے راستے میں کٹ مرنے والے شہدہ کی امتیازی شان ہے کہ وہ مردہ نہیں زندہ ہیں وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق مل رہا ہے شہدہ اللہ شہدا اللہ کی بخشش اور رزق کا فرحت و مسرت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں وہ اپنے بعد میں رہ جانے والی مسلم جماعت سے غیر متعلق نہیں ہوتے ان کے روابط ان سے منقطع نہیں ہوئے ہیں پیغام رسانی کا سلسلہ رواں ہے وہ مرد وہ مردہ کب ہیں وہ زندہ ہیں وہ پیچھے رہ جانے والوں کو میسیج بھیج رہے ہیں میسیج بھجوانے کی ذمہ داری خود رب کریم نے اٹھائی ہے پیغام یہی ہے ڈٹے رہو جمے رہو اللہ کی راہ میں تم بھی جان دو گے تو تمہارے لیے تمہارے بھی ایسے ہی آئے شروع ہو جائیں گے اپنے انجام خیر کی خبروں سے انہیں شادہ و فرحاں رکھتے ہیں اور یوں ان کی ثابت قدمی کا سامان بھی کرتے ہیں طلب شہادت کے لیے اس سے زیادہ پیاری بات اور کیا ہوگی اور یوں کرہت الموت طلب الشہادہ میں ڈھل کر زبردست قوت و شجاعت کا باعث بنتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جاتا ہے وہ دنیا میں واپس آنا کبھی پسند نہیں کرتا خواہ اسے روئے زمین کی ساری دولت دے دی جائے البتہ شہید دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے اور شہادت کے عوض اسے جو عزت حاصل ہوتی ہے اس کی بنا پر چاہتا ہے کہ دس بار اللہ کی راہ میں شہید ہو صحیح بخاری حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا شہید کے لیے اللہ کے پاس چھ صفات ہیں نمبر ایک شہید ہوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں اسے شہادت کے وقت ہی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے نمبر دو عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھا جائے گا نمبر تین قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھا جائے گا نمبر چار اس کے سر پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں لگا ہوا ایک یاقوت دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہوگا نمبر پانچ جنت میں اس کا نکاح بہتر یعنی سیونٹی ٹو موٹی موٹی آنکھ, آنکھوں والی ہوروں سے کیا جائے گا نمبر چھ اور اپنے سیونٹی یعنی ستر اعضا اقارب کی سفارش کر سکے گا ترمزی صحیح حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے دو آدمیوں کو خواب میں دیکھا وہ میرے پاس آئے اور مجھے درخت پر چڑھا لے گئے اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو نہایت خوبصورت تھا میں نے ایسا گھر کبھی بھی نہیں دیکھا تھا پھر ان دونوں نے مجھے کہا کہ یہ مکان شہدا کا ہے بخاری راشد بن سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ مومنوں کو تو قبر میں آزمایا جاتا ہے مگر شہید کو نہیں آزمایا جاتا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے سروں پر تلوار کی چمک کافی آزمائش ہے نسائی یعنی اللہ کی راہ میں تلوار کا لقمہ بن گئے یہی آزمائش کافی ہے اب انہیں دوسری بار آزمانے کی کیا ضرورت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اس بات کو بہت محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں لڑوں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ حدیث بیان کر کے تین بار کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اس بات پر کہ حضور علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا موتا دور اول کے مسلمانوں نے جو حضور علیہ السلام سے براہ راست تربیت پا رہے تھے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بیج بہا قیمتی انعامات کے اعلانات سنے تو انہیں زندگی سے کہیں زیادہ موت سے محبت ہو گئی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلی میں جاں ہے زندگی کبھی جا اور کبھی تسلیم جا ہے زندگی قابل رشک موت ہے جو اللہ کی راہ میں آئے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے کہ سلے شہید کیا ہے تب و تاب جا ودانا کہ سلے شہید کیا ہے تب و تاب جا ودانا دور اول کے مسلمانوں کا شوق جہاد قرآن و حدیث کی تعلیم اور ترغیب ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ پہاڑوں جیسی طاقت سے ٹکرانے اور پاش پاش ہو جانے کو عزیز تر سمجھتے تھے اور کیسے وہ اپنے وقت کی سپر پاور سے ٹکرائے ہیں اور انہیں اللہ کی اذن سے شکست فاش دی ہے اس کا راز کیا ہے صحابہ اکرام رضوان الاجمعین زندگی سے کہیں زیادہ موت سے محبت کرتے تھے جہاد پر نکلنے کے بعد اپنے بال بچوں میں واپس آنے کے بجائے اللہ کے پاس پہنچنا زیادہ محبوب رکھتے تھے جنگ بدر میں ایک صحابی حضرت عوف بن حارث رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ بندی کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم یعنی حفاظتی ہتھیاروں کے بغیر اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے یہ سن کر حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم سے ذرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ خلقت شہادت سے سرفراز ہوئے غزوہ کی تیاری ہو رہی تھی قبیلے بن سلمہ کے ایک سفید ریش بزرگ حضرت عمرو بن جمو سلمی رضی اللہ عنہ لنگڑاتے لنگڑاتے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چار بیٹے ہیں وہ تو خود جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں مگر مجھے جہاد میں شرکت سے روک رہے ہیں اللہ کی قسم میں تو لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے جہاز سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بیٹوں سے ارشاد فرمایا اپنے باپ کو جہاد میں جانے دو شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرمائے چنانچہ حضرت امرو رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے الہی مجھے شہادت نصیب فرما اور مجھے نا امید گھر واپس نہ لانا ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود بڑی بے جگری سے لڑی ساتھ ساتھ یہ فرماتے میں تو جنت کا متلاشی میں تو جنت کا مشتاق حضرت امرو بن جموح رضی اللہ عنہ کا ایمان صادق اور جذبہ کامل بارگاہ تعالیٰ میں شرف یاب ہوا اور آپ لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے جنگ وہد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو بہت سے صحابہ حوصلہ ہار بیٹھے حضرت انس بن ندر رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو پوچھا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو تو صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں اب تو تو اب جنگ کس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے اٹھو اور جس چیز کے لیے حضور علیہ السلاۃ السلام نے جان دی ہے تم بھی اس پر جان دے دو حضرت انس آگے بڑھے تو حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ ملے اور پوچھا انس کدھر جا رہے ہو حضرت انس نے جواب دیا کہ جنت کی خوشبو کے کیا کہنے وحد کی دوسری طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے آگے بڑھے دشمن سے دو دو ہاتھ کیے اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی جنت کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جسم پر نیزوں تیروں اور تلواروں کے اسی یعنی ایٹی سے زیادہ زخم پائے گئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ ایک جہاد میں شرکت سے پہلے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور دونوں نے دعا مانگنے اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہنے کا عہد کیا پہلے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے درج ذیل دعا مانگی الہی کل جو دشمن میرے مقابلے میں آئے وہ بڑا بہادر اور جنگجو ہو مجھے اتنی ہمت اور طاقت عطا فرما کہ میں تیری راہ میں اس کو قتل کروں اس دعا پر حضرت عبداللہ نے آمین کہا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی الہی کل میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو نہایت طاقتور اور جنگجو ہو مجھے اس کے ہاتھ سے شہادت نصیب ہو وہ میرے کان ناک کاٹ ڈالے جب میں تجھ سے ملوں اور وہ اور تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ تیرے کان ناک کیوں کاٹے گئے تو میں کہوں اے اللہ تیرے لیے اور تیرے رسول علیہ السلات السلام کے لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اس دعا پر حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے آمین کہا اللہ تعالیٰ نے دونوں صحابہ کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا قبول فرمائی چنانچہ حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے دوران جنگ ایک نامی گرامی مشرق کو قتل کیا جبکہ حضرت عبداللہ نے ابن اخنس سخفی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا اس کے بعد ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ان کے ناک کان ہونٹ کاٹ کر ہار بنایا گیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لاش دیکھی تو بے اختیار پکار اٹھے واللہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی جذب جہاد اور شوق شہادت کی تڑپ میں صحابیات بھی صحابہ سے پیچھے نہ تھی حضرت خنسا بنت امرو پیرانہ سالی کے باوجود جنگ قادسیہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئیں جنگ سے پہلے اپنے بیٹوں کے سامنے یہ ولولہ انگیز تقریر کی میرے بیٹو تم اپنی خوشی سے اسلام لائے اپنی خوشی سے ہجرت کی اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو تمہارا نصب بے عیب اور تمہارا حسب بے داغ ہے خوب سمجھ لو کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی کار ثواب نہیں آخرت کی دائمی زندگی دنیا کی فانی زندگی سے کہیں بہتر ہے کل اللہ کی نصرت کی دعا مانگتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑنا اور جب دیکھو کہ لڑائی کا تنور خوب گرم ہے اور جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں تو خاص آتش دان میں گھس جانا دیوانہ وار تلوار چلانا ہو سکے تو دشمن کے سپہ سالار پر حملہ آور ہونا کامیاب رہے تو بہتر اور اگر شہادت نصیب ہوئی تو یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ آخرت کی فضیلت کے مستحق ہو گئے اگلے روز مورے کے کارزار گرم ہوا تو ضعیف العمر خاتون نے اپنے ناتواں اللہ عزیز یہی تھی جو میں نے نے تیرے سپرد کر دی ہے جنگ ختم تو اس صابر اور حوصلہ مند خاتون باری باری اپنی چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو پھر اپنے دست ناتواں بار گاہی میں پھیلا دیے اس اللہ کا شکر کہ جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی شہادت سے مشرف کیا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ قیامت کے دن مجھے ان بچوں کے ساتھ سائے رحمت میں جگہ دے گا جذب جہاد اور شوق جہاد شوق شہادت سے متعلق یہ تو چند واقعات ہیں جو تاریخ اسلام سے پیش کیے گئے ہیں قرون اولا کے مسلمانوں کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے جہاد ان کی روزمرہ زندگیوں میں اس قدر رچ بس گیا تھا کہ ان کے نزدیک جہاد کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور ناتمام تھا تاریخ کا کوئی دور بھی ایسے مومنین سے خالی نہیں رہا جو صدق دل سے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینا عزیز تر سمجھتے رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ باطل قوتوں کے مقابل کھڑے ہونے کے لیے حوصلہ و ہمت طاقت وہ شجاعت اگر کسی گروہ قلیل کے سینے میں ہے تو یہ وہی مقدس پاکیزہ سینے ہیں جو طلب شہادت سے معمور ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں جینے کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت میں جان دینا محبوب رکھتے ہیں بلا شبہ یہ سب اسی مکتب خاص کا فیضان ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلاۃ السلام کی بنیادی تعلیمات اور ترغیبات سے انسانی ضعیف ایسا ہی قوی نڈر اٹل بہادر جری طاقتور اور شجاع بن جایا کرتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی لیکن جب امت نے ہدایت کے سر چشموں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت سے منہ موڑا تو متاع دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر کراہت الموت میں مبتلا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں آج دنیا بھر کی قومیں بھوکے بھیڑیوں کی مانند انہیں چبا کر کھا جانے پر اتنی دلیر ہو گئی ہے کہ سب کو دعوت تام بلا پر بلا رہی ہیں فعتبرو یا اول الابصار جائزہ نمبر ایک کیا آپ کو امت مسلمہ کی زبوں حالی کا علم اور احساس ہے نمبر دو کیا اس ذلت خواری کے اصل اسباب کا آپ نے جان لیا ہے نمبر تین کیا آپ خود وہن کے علاج پر آمدہ ہیں نمبر چار کیا آپ امت کی مسیحائی کا فریضہ انجام دینے کے لیے تیار ہیں سیرت کے اوراق میں اپنی تلاش آج کی کلاس میں ایک کہانی سنانے کو جی چاہتا ہے ایک قابل رشک بے اور شرح کی بھی سچی کہانی ایک انمول واقعہ جو عالم واقعہ میں پیش آیا سیرت کی مستند کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے یہ اقبا کی گھاٹی ہے یہاں کچھ لوگ ہیں جو سودا بیچ رہے ہیں کس کے ہاتھ سودا خریدنے والا کون ہے وہ جو سب سے اونچی شان والا ہے ہاں وہی خریدار ہے جس قیمت پر سودا چکایا گیا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے سودا سوداگر بھی بہت سیانے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس سودے میں بہت بڑا نفع کمایا ہے سور توبہ 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں ان مومنین سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں پھر اس راستے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں تشریح بے شرع کا قول نبوت کے بارہویں سال حج کے موقع پر رات کی تاریکی میں ہوا بالکل خفیہ طور پر قافل تجارت کے قائد حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ واقعے کی تفصیلات یوں بتاتے ہیں ہم سب لوگ حزب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنی قیام گاہوں میں سو گئے لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر ایک طے شدہ مقام پر حضور علیہ السلام کے پاس جا پہنچے ہم اس طرح چپکے چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے جی ہاں حق کی سچی راہوں میں ایسی دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں جہاں اخفا سے کام لینا ناگزیر ہو جاتا ہے سورت القحف ولیۃ تف ولا احدا اہدا ان یَظر علیہ اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لیے جائیں گے حج کا موقع تھا قافلہ پچھتر نفوس پر مشتمل تھا یعنی سیونٹی فائی آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس قافلے میں دو خواتین بھی شامل تھیں ایک ام عمارہ اور ایک ام منی اسما بنت عمر رضی اللہ عنہ ہاں تو یہ خوش نصیب قافلہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہا تھا بیعت کا واقعہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت رضی اللہ عنہ کا بیان سنیے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نمبر ایک چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے سنو گے اور مانو گے نمبر دو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے نمبر تین بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے نمبر چار اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے نمبر پانچ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے اور جس جس چیز سے اپنی جان اور اپنے مال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے قافلے میں شریک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے آپ جو شرائط اس وقت معاہدہ اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے آپ جو شرائط بھی اپنے رب سے متعلق یا اپنے متعلق رکھنا چاہیں وہ واضح کر دے آپ علیہ السلات السلام نے فرمایا میں اللہ کے بارے میں تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کی عبادت کریں گے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اپنے لیے شرط ہے کہ آپ لوگ میری حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اپنی جانوں اور اپنے اموال و اولاد کی حفاظت کرتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا آپ علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا جنت اس پر ان سب حضرات نے خوش ہو کر کہا ہم اس سودے سے راضی ہیں نہ خود اسے فتح فسق کرنے کی درخواست کریں گے اور نہ اس کے فسق ہونے کو پسند کریں گے یہ سودا جنت پر چکایا گیا سب کچھ لٹانے پر کسی فتح و نصرت کا وعدہ نہیں کیا نہ ہی تمکن فی الارض کا وعدہ ہے نہ عزت نہ قوت نہ غلبہ نہ اقتدار کا وعدہ ہوا یہ سب چیزیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں رکھی مگر کانٹریکٹ میں شامل نہیں تھی اس لیے کہیں کوئی تذکرہ نہیں یہ چیزیں معاہدے سے خارج تھیں جنہیں زمانے کی کنجیاں اور قیادت کی زمام دینا تھی اس گروہ کی اعلیٰ درجے کی تربیت مقصود تھی تمام مفادات تمام خواہشات تمام علائی کے دنیا سے کاٹ کر یہاں تک کہ ان کی خواہشات سے بھی اوپر لے جایا گیا جو اس دعوت کی غلبت سے متعلق تھی اس دعوت سے جس کے لیے وہ جان کا نذرانہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبانی کے معنی اسلام کے ان اولین محافظوں کے سامنے واضح تھے یہی وجہ ہے کہ نتائج کو خوب اچھی طرح جان بوجھ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے اس وقت اس قافلے کے سب سے کم سن نوجوان اٹھتے ہیں یہ اسد بن زرارہ ہیں کہتے ہیں اے ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے اور اس کے نتیجے میں نو نہال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی لہٰذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور اگر تمہیں اپنی جانی عزیز تر ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو کیونکہ اس وقت عذر کر دینا اللہ کے نزدیک زیادہ کیونکہ اس وقت عذر کر دینا اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے وہ یہیں سے لوٹ جائے جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری یہ سودا سستا نہیں ہے جان و مال کا سودا ہے قربانی مانگتا ہے اسی بات کا شعوری احساس ایک اور ساتھی حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھی دلایا ہے جس پر پچہتر نفوس پاک نے مکمل یکسوئی کا اظہار کیا ہے یہ کہہ کر وَقَتِ الْأَشْرَافِ ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے جی ہاں یہی عبایت ہے جسے تاریخ میں ثانیہ کہتے ہیں اس جگہ چونکہ اس بیت میں ظاہری صورت ایک لین دین کے معاملے کی بن گئی تو اس پر آیات بے شرع ان اللہ اشترا نازل ہوئی آیات سن کر سب سے پہلے برا بن رضی اللہ عنہ ابو الحسیم رضی اللہ عنہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے فرت جذبات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا ہم اس معاملے پر تیار ہیں آپ علیہ السلام کی حفاظت اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح کریں گے آپ علیہ السلام کے مقابلے میں اگر دنیا کے کالے اور گورے سب جمع ہو جائیں تو ہم سب کا مقابلہ کریں گے حضور علیہ السلام کی انجانی نثاروں کی کہانی کیا بس حضور علیہ السلام کے دور میں ہی ختم ہو گئی میر حجاز علیہ السلاۃ السلام کو قافل سالار بنانے والے تاریخ کے مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے قلب کی ایسی ہی سچائی عزم کے ساتھ آج کہیں وفاداری نمانے نماتے آپ کو نظر نہیں آتے کیا آج اس عرض پر محمد علیہ السلاۃ السلام کا قافلہ موجود نہیں ہے کائنات کی اسٹیج پر اگر آج ابو لہب ابو جہل موجود ہیں تو چراغ مصطفی سے روشن سعد بن زرارہ عبداللہ بن رواحہ مقداد بن امرو برا بن معرور سعد بن معاذ ابو الحسیم رضی اللہ عنہ کہیں موجود نہیں ہیں یہ کیسے ممکن ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی ہاں قافلے کی تلاش آپ کی ذمہ داری ہے اس سے عند اللہ آپ بری نہیں ہو سکتے پورے خلوص سے دل کے ساتھ یہ تلاش آپ کو ان خوش ان خوش قسمت فرزندان سے ملا دے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دین اسلام کی حفاظت اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح کریں گے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ساری دنیا کے کالے اور گورے سب جمع ہو جائیں تو ہم سب کا مقابلہ کریں گے میری عزیز میری عزیز بہنوں سیرت کے ان واقعات سے اس طرح نہ گزریے کہ قصہ غیر ہیں تھوڑی دیر دیر کے لیے اش اش کر لیں ان کے کمالی ایمانی سے مرغوب ہو جائیں حکم ہے آپ کو اور حکم ہے مجھے آمنو کما آمن الناس ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے قرون اولا کے لوگ ایمان لائے تھے لیکن ہم تو زبان حال سے بھی اور اب تو زبان قال سے بھی یہی کہہ رہے ہیں ان کما کما آمنصاؤ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں آج ہم کس صف میں کھڑے ہیں آج ہم خود فعنا ناخذہ اللہ مصیبت الاشراف کے اعلان کو کیا سمجھتے ہیں دین محمد کے مقابلے میں جب دنیا بھر کے کالے اور گورے جمع ہو جائیں تو کیا ہم ان کا مقابلہ کرنے والوں میں ہیں یا ان کا مقابلہ کرنے والوں پر الزامات کی بوچھاڑ میں پیش پیش ہیں ہم بھول جاتے ہیں اس حقیقت کو کہ سنکتب ما قال اللہ سنکتب ما قالو اللہ کے محبوب بندوں پر جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں ہم اسے لکھتے جاتے ہیں کون سا تبصرہ ہے جو حالات حاضرہ پر ہم نے کیا اور ریکارڈ نہیں ہو گیا اس روز کے لیے جب جب ہم اپنے نام کو دیکھ کر کہیں گے لا کتابرو سغیرتوں ولا اللہ الا سہ ایک ایسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو اور آئیے یہ بھی تو دیکھیں کہ جس رعیت کے ہم جواب دہ ہیں اس کا حال کیا ہے دکھ یہ ہے کہ خیرا خیر امت جو اس وقت ایک ارب چون کروڑ کی تعداد میں موجود ہے اس میں سے وہ بھی خاص منتخب گروہ جو شعوری طور پر خدمت دین اور تحفظ دین کا نعرہ لے کر اٹھے ہیں ان کی گودے بھی امت کو سعد بن معاذ نہ دے سکیں اسد بن زرارہ مہیا نہ کر سکیں جب یہ حالت ہو تو پھر جشن مسرت کیا منائیں جب یہ حالت ہو تو پھر جشن مسرت کیا منائیں آؤ ہم ایک دوسرے کو اپنے داغ دل دکھائیں غلطی کہاں سے ہوئی کس سے ہوئی سیرت کے واقعات ہم سے پوچھ رہے ہیں کس کس واقعہ کا ذکر کروں ہر ایک واقعہ امت مسلمہ کے نوجوانوں سے پوچھتا ہے کہ بے و شرا کی یہ کہانیاں ایک تسلسل کے ساتھ جب چل کر تمہارے پاس آ گئی ہیں تو کیا تم اللہ تعالیٰ سے یہ سودا چکانے کو تیار ہو ایک ارب چون کروڑ مسلمانوں میں سے کتنے ہیں جو اپنے مال اور اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کرنے کو تیار ہیں وہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں وہ سودا خریدنے والا خود مبارکباد دے رہا ہے پس تب شروع بم الذیبہ یقم پس چاہیے کہ تم باغ باغ ہو جاؤ اس بے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے کوئی توفیتن قلیلتن ہوگا سلت من الاولین و قلیل من الاخرین کی خوشخبری کا مزداق و ذالک فلیتنا فصل متنافسون جی ہاں اسی میدان مسابقت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سیرت یا حدیث کے واقعات کے الفاظ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں بس یوں ہی گزر جاتے ہیں نہ دل کو چھوتے ہیں نہ دل سے ہم پوچھتے ہیں بتاؤ تم کیا کرو گے تمہارا ارادہ کیا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان باتوں کا ہمیں علم بھی ہو خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو علم ہو اور علم پر عمل کرنا بھی سکھایا جائے علم کا نتیجہ تو اللہ کا خوف ہوتا ہے جو سچے عالم کے دل دل میں جو سچے عالم کے دل میں پیدا ہوتا ہے انما یخش اللہ من العلماء سورہ فاتر 28 حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں اگر حدیث پڑھ کر واقعہ سن کر دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو تو یہی کہا جائے گا کہ تم نے علم حاصل نہیں کیا لو کانو یعلمون کاش کہ وہ جانتے اگر حتیث یا سیرت کے واقعات پڑھ کر ہم جوں کہ تو محمد علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ قدم نہ ملائیں نہ آپ علیہ السلام کی پکار پر سیدنا عصد اسد بن رضی اللہ عنہ کی طرح لبیک کہیں تو کہا جائے گا کہ تمہارا یہ علم تمہاری یہ کلاس بے ثمر رہی آپ تو وہ لوگ ہیں جن کا مشن غلب اسلام ہے آپ کو بلا واسطہ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کا بنظر غیر مطالعہ کرنا ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تم میں سے جو کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اقتداء کرے کیونکہ وہ اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل سب سے زیادہ گہرے علم والے سب سے کم تکلف کرنے والے سب سے زیادہ سیدھے طریقے والے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چنا تھا لہٰذا تم ان کے فضائل و درجات کا اعتراف کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اگر آپ سچا کھرا خالص ایمان چاہتی ہیں تو صحابہ و صحابیات کے طریقہ کار اور طرز عمل سے انحراف کی گنجائش اب اب ختم کرنا ہے صحابہ و صحابیات کے مبارک کو پھر سے تازہ کریں ان کی زندگیوں کا گہری نظر سے مطالعہ کریں کس لیے لیے صرف اس کہ ان جیسا عمل پیش کرنا ہے کچھ اور دیکھنے کو جی چاہیے تو آئیے چند لمحوں کے لیے حضرت مقداد بن امرو رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھتے چلیں اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو کچلنے کی خاطر جب بدر کے میدان میں ایک ہزار مردانی جنگی لاؤ لشکر اور پریشان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے چل پڑے تو حضور علیہ السلاۃ السلام نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور ان سے اندیا ان سے اندیا لیا اس پر جو اب مقدار بن رضی اللہ عنہ نے دیا وہ اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ تازہ رہا ہے اسے ہر دور میں اسلام کی فرزندوں نے تازہ بھی کیا ہے ان کا جواب تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو جو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ جائیں ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا اللہ دونوں لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے مقداد بن امرو کی آواز کی گونج اسی کو سنائی دیتی ہے جس کے سینے میں کم و بیش مقداد بن امرو رضی اللہ عنہ جیسا ایمان موجود ہے یا پھر بن انصاری رضی اللہ عنہ کی تقریر کا لفظ لفظ جو میدانی جہاد کا ترانہ ہے اس کی گونج آج چودہ سو سال گزرنے پر بھی سنائی دے رہی ہے مگر کسے جس کی حرارتی ایمانی آج بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام سے مخاطب ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں آپ علیہ السّلاۃ السلام کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سما و اطاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا ہے اسے کر گزریے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ علیہ صلاۃ السلام کو حق دے کر بھیجا اگر آپ علیہ السلاۃ السلام ہمیں لے کر سمندر میں جا پہنچے اور اس میں اتر جائیں تو ہم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کودیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں کہ آپ علیہ السلاۃ السلام کل ہمیں لے کر دشمنوں سے جا بھڑیں ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے مقابلے میں سچی جان ساری دکھائیں گے اور بعید نہیں کہ اللہ آپ علیہ السلام کو ہم سے وہ کچھ دلوا دے جسے دیکھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں آئیے ہم اپنے گھروں میں تلاش کریں ہمارے گھروں میں پرورش پانے والوں میں کوئی ہے جو مقدار بن امرو کی طرح حضور کی پکار پر آگے بڑھ کر اس طرح سے کہے کہ جب تک ہم میں سے کسی کی آنکھ گردش کر رہی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دین کی خاطر اپنی جان لڑا دیں گے دکھ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو نسل پل کر جوان ہو رہی ہے اسے حضور علیہ السلاۃ السلام کی پکار سنا ہی کب دے رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس کا کوئی رشتہ استوار ہی کب کیا ہے جبکہ حال یہ ہے کہ رشتہ بنانے اور رشتہ کاٹنے کے فن میں تو ماہر عورت ہی ہوا کرتی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حضور علیہ صلاۃ السلام کی بات کو سننے کے قابل سمجھے جو اب اور جواب اور مثبت جواب پکار پر لبہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے اس پر بھی غور کیجئے کہ وہ نفوس قدسیہ جو حضور علیہ صلاۃ السلام کے زمانے میں تھے جب پیغام حق دور سے سنتے رہے مخالف رہے اور جب ایک بار قریب آئے تو دل کی دنیا بدل گئی اور قافل محمد کے ہم رکاب بنے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نسلوں کو پیغام محمد کے قریب لائیں کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہیں بٹھائیں پھر وہ دن دور نہیں ہوگا جب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں میں وہ بھی پیش پیش ہوں گے انشاءاللہ آج امت مسلمہ برف کی سیلوں کی مانند منجمد ہے اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہیں انہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا سنائی دے رہی ہے اور قافل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جرس اور ان کے قدموں کی چاپ انہیں بے چین کیے دے رہی ہے کہ دیکھنا قافلہ چھوٹ نہ جائے جائزہ نمبر ایک کیا آپ کو مطالعہ سیرت کا وہ طریقہ سمجھ آ گیا جس سے آپ کے اندرون میں بھی اضطراب پیدا ہو نمبر دو سیرت کے آئینے میں اپنے خد و خال دیکھنے اور درستگی کا سفر شروع ہو گیا ہے نمبر تین کیا آپ نے اپنے بچوں کو سیرت پاک اور سیرت صحابہ سے جوڑ لیا ہے